لیڈیز حبیبیز we are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well has دیکھیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے صبح صبح بند کی تھی ہم نے اور شام کو دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں وہ میں ابھی تک بیان نہیں کر سکا تھا تو میں نے کہا کہ وہ تو لوگ چونکہ یہ میرا اسٹینڈرڈ دن نہیں ہے لائف جانے کا سو پلیز آپ لوگوں سے التماس ہے کہ تمام لوگوں کو دوستوں بھائیوں کو شیئر کر دیں اسٹریم کا لنک تاکہ دوست یار بھائی سب اس پہ جڑ جائیں آپ کو پتا ہے کہ اسٹینڈرڈ دن میرا سیٹرڈے سیٹرڈے ہوتا ہے لیکن کو ہم نے سیلیبریشن اسٹریم کیا تھا اور آج ہم سنڈے کو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں تو پلیز اس کو شیئر کیجیے جتنی بھی جگہوں پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں now is the time WhatsApp پہ شیئر کریں ٹویٹر پہ شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کریں ہر جگہ پہ شیئر کریں تاکہ لوگ یہاں تک پہنچ سکے سو so, آج کی جو لائف اسٹریم ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی ہم یہاں پہ سیکس آؤٹ آف میرج کو ڈسکس کریں گے ہم یہاں پہ اسالٹ کو سیکشل اسالٹ کو ڈسکس کریں گے ہم یہاں پہ ریپ کو ڈسکس کریں گے اور ہم ان تمام چیزوں کے لیے وٹنس جو چاہیے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس ٹائپ کی تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ پلیز اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کچھ بتاتے چلے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نئے ممبر بنے ہیں جس میں سوریندر صاحب ہیں وہ ہمارے ممبر بنے ہیں ویلکم بھائی آپ امام بن چکے ہیں دنیش صاحب ہمارے ممبر بنے ہیں ویلکم بھائی آپ امام بن چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ممبر بنے تھے جو کہ میرے اسٹریم یارڈ میں مجھے نظر نہیں آ رہے وہ لائف لائف میں بفور لائف وہ ممبر بنے تھے کوئی چار پانچ اور لوگ تو ان سب کو بھی ویلکم ہے کہ وہ ہمارے ممبر بنے مہندرا ڈوبے صاحب بھی کہتے ہیں کہ if you can please advise brother Sahil not to utter the literal Hindu word instead of ڈنگی ڈنگی ہندی ورڈ انسٹیڈ آف ڈنگی ڈنگی in the stream do not utter the literal Hindi word instead of ڈنگی ڈنگی ان دا اسٹریم اوکے سر سر بعض جب تک وہ ورڈ آپ استعمال نہ کریں تب تک مومنوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بھی مجبوری ہے سر ہماری ہم چاہتے تو نہیں ہے کہ ایسا لفظ استعمال کریں آ, لیکن کچھ جگہ پہ ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ لفظ استعمال نہ کیا جائے آ, اس کا پورا ورڈکٹ باہر نہیں آتا آ, تو ونس اگین پلیز آپ لوگ جلد از جلد اس کو شیئر کریں رینر آپٹیمس کہتے ہیں آج بومبینو کی سٹریم ہے بومبینو کی اسٹریم ہے آئی ہیو نو آئیڈیا وہ کون ہے بومبینو لیکن بہرحال ود دیٹ بینگ سیڈ ہم آج کی اسٹریم کا اپنا آغاز کرتے ہیں اور ونس اگین یہ ایک نان یہ ایک مسلم اسٹریم ہے جن لوگوں نے آنا ہے صرف اور صرف مسلم آ سکتے ہیں مومن جوائن کر سکتے ہیں نان مومن جوائن مت کریں تو صرف مسلمس کے لیے اسٹریم یارڈ کا لنک ہے جو مسلمان ہے وہ اس کو جوائن کر سکتا ہے جو نہیں ہے وہ جوائن نہ کرے جوائن کرے گا تو وہ بلاک ہو جائے گا میں پہلے بتا دوں بعد میں مجھے نہ کہے کہ وہ بلاکڈ ہے یسٹرڈے کی اسٹریم سے پہلے میں نے بہت سارے لوگوں کو ان بلاک کیا تھا ایسا نہ ہو کہ مجھے دوبارہ بلاک کرنا پڑ جائے اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ بلاک رہے سو ونس اگین ہم آگے چلتے ہیں انڈین کافر بھائی جی آئی واز بزی آن پاک ڈان نیوز لائف جہاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر وہاں پہ ابھی آپ نیوز جہاد پہ ہمارا لنک بھیج دیں اور باقی یار تمہیں کل شاؤٹ آؤٹ دے دیا تھا کیوں بار بار اسپیم کر رہے ہو do you want me to block you now I am سیان پلیز یار کم آن کل شاؤٹ آؤٹ بھی ہو گیا تھا آپ کا سپر چیٹ بھی ہو گیا تھا پھر بھی آپ لگے ہوئے تھے don't do this please don't do this okay آگے چلتے ہیں جناب ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام میں ایڈلٹری اسلام میں ریپسٹ کی سزا اور اسلام میں شریعہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن حدیث اور شریعہ کیا اس کے بارے میں رہتا ہے بھائی جب ہمارے پاس ٹی ایکس نہیں ہے وہ میمور بنے ون منتھ کے لیے اور ایڈم لالا رام رام بول رہے ہیں لیکن وہ میں اسکرین پہ شو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈسکاؤٹ میں نظر نہیں آیا وہاں ڈسکاؤٹ کہہ رہا ہوں اسٹریم یارڈ میں نظر نہیں آیا وہاں پہ نظر آیا اوکے انفارچونیٹلی میرے پاس اسپیمرس اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک میں اپنی اسٹریم کو نہیں کرتا ہوں کسٹمائز کے وہاں پہ لوگ سلو موڈ میں لکھیں تب تک اسپیمرس بعد نہیں آتے اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ چند ایک اسپیمرس کی وجہ سے مجھے سلو موڈ آن کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوگ ایک ہی چیٹ کو اتنی دفعہ اسپیم کر کے لکھتے ہیں کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں سلو سلو موشن موڈ آن کرنے میں سو دس از دا بھائی لوگ ہیں they are the ones who make this happen ٹھیک ہے so if you are going to do that continuously پھر اس طرح سے پھر مجھے خود بلاکیج لگانی پڑیں گی خود اس چیز کو روکنا پڑے گا so don't do moderators please spammers کو روکیں اور اسپیشلی جو اسپیم کر رہے ہیں ایک ہی کامنٹ کو بار بار لکھ رہے ہیں ڈونٹ ڈو دیٹ اینڈ میں بولوں گا نہیں کہ میں نے بلاک کیوں کیا اب میں بولوں گا نہیں کہ میں نے بلاک کیوں کیا اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جو پڑھ سکتا ہے یہ لیں جی سر آپ نے اسلام قبول کب کیا do you want me to get out okay that's the whole point sister jab aapne link click kiya wahan pe likha hua tha for muslims only uh i'm so, i'm using it for the first time i didn't see it i'm sorry okay thank you so very much please join on tuesday live stream okay thank you thank you Bye. okay now we have another one توحفہ مسلم سر جی جناب آپ نے کب اسلام قبول کیا ہلو جی ہلو ہاں یہ ایڈم بھائی جی سر آپ نے اسلام کب قبول کیا سر میں میں اسلام نہیں قبول کیا میں اسلام میں بچپن میرا جنم ہی میری پیدائش اسلام میں ہی ہے میں مسلمان ہوں اچھا تو وہی نا آپ نے اسلام کبھی نہ کبھی تو قبول کیا کب اسلام پڑھا آپ نے کیا پڑھا ابھی بھی مسلمان ہیں آپ ابھی جب سے میں آپ لوگوں کو فالو کر رہا ہوں تو میں بھی اس چیز پر ریسرچ زیادہ ہی کر رہا ہوں سر آپ ابھی مسلمان ہیں بھائی ہاں ابھی تک تو ہے ابھی سمجھ لیجئے کہ بیچ میں سمجھ لیجئے آپ کو کہ مطلب کہ مطلب کنفرم اپنے آپ کو نہیں کر پا رہا اسی لیے میں آپ سے اچھا، آپ نے مطلب سریا کے اوپر یہ رکھا ہے نا جی آپ کا ٹاپک جیسے کہ انڈیا کے اندر سریا سریا یہی ٹاپک ہے نا ٹائٹل تو میں نے یہی پڑھا ہے سر جی سر جی سر جی آگے بولے نا سر سلمان ایڈم بھائی جی مسلمان ہیں آپ ارے ابھی رشین منگائی ہے یار ٹینشن نہ لو ویڈیو آن کر رہا ہوں میں نے آپ سے پوچھا آپ مسلمان ہیں رشین منگائی ابھی ٹھوک کے آتا ہوں ذرا اوکے سر بین ہو گئے ہاں جی صدا صدافت الطاف اوکے شوکو پبلک جی مسلمان ہیں سر آپ S H O public mister S H O public ban ہو گیا مسٹر ہیلو یہی بولنا چاہتے ہیں مار کے اوکے سر آپ بھی بہن ہو گئے all right thank you so very much let's get the topic in now یہ جو لوگ ہیں ایسے ہیں جن کو بین کیے بغیر گزارا نہیں ہے بیکاز ان کو جب تک آپ بین نہیں کریں گے یہ آپ کو صرف تنگ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے اصل چیز کے اوپر یہ ہمیشہ مسئلہ ہی کریٹ کریں گے that's how it is unfortunately کچھ لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا دماغ سے خالی ہوتے اور ویدر وہ کچھ بھی ہوں مسلمان ہوں نان مسلم ہوں ہندو ہوں ایتھیس ہوں کرسچن ہوں ڈز ناٹ میٹر جن کے پاس دماغ نہیں ہے ان کے پاس دماغ نہیں ہے دماغ سے خالی ہیں پاگل ہیں بے وقوف ہیں وہ دل بے وقوف ہیں پاگل anyhow now let's go back to our actual subject of the matter today سب سے پہلے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی مسلمان جڑے وہ اگر اس چیز کے اوپر آ کے بات رکھ سکے تو بڑا زبردست ہو جائے گا one of the most point here is کہ اسلام اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں اسلام جو ہے وہ ریپ میں اور ایڈلٹری میں قرآن کے مطابق کوئی ڈفرینس نہیں ہے there is no difference between rape and adultery تو آپ ریپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے اور ایڈلٹری کو کیسے ڈیفائن کریں گے سب سے پہلا کوشچن تو میرا ہوگا یہ اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے سمین خان جی آپ مسلمان ہیں جی جی سر ریپ اور ایڈلٹری میں ڈیفرنسیشن قرآن کی کس آیت سے ہو سکتا ہے hmm. so, میرا کچھ ٹاپک کچھ ڈفرینٹ تھا نہیں سر میں آج ابھی اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں پہلے اگر آپ کا ٹاپک ڈفرینٹ ہے تو چپ کر کے سنتے جائیں بیٹھ کے اور اینڈ میں آئیے گا اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کے کے اوپر اوپر اور اور اور ریپ ریپ جو شرین شرن ہے اس کے اوپر ہے آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے ہاں۔ آپ کی بیوی کا کوئی ریپ کر لے تو کیا کرو گے شرن کس کے پاس جاؤ گے کس مولوی کے پاس جاؤ گے یا سیکولر گورنمنٹ کے پاس جاؤ گے ایکچولی میں جو سنا ہوں کہ ریپ کا پنشمنٹ ڈیتھ uh, ہوتا ہے ڈیتھ ہوتا ہے کہاں پہ سنا ہے کس سے سنا ہے اس نے کیا ریفرنس دیا میں نے میں نے میں کچھ ریفرنس میں اگر میں دے سکتا ہوں بٹ ابھی نہیں مطلب میرے کو تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ سرچ کر کے ایک جگہ دیکھا تھا کہ ایک وومن کو ایک رائٹ ہے وہ ایک جو اس کا ریپ کیا ہے وہ اس کو قتل کر سکتا ہے ہیلو بھائی ہیلو بھائی سرچ جی. کر کے لائیں نا ٹھیک ہے ہاں، ہاں، آپ سرچ کر کے لائیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں میوٹ کریں اپنے آپ کو اور سرچ کریں ٹھیک ہے کیونکہ بلا وجہ ہم بات نہیں کرتے ہیں ایسے ہوائی بات نہیں آپ کے اسکالر آپ کو جو بتاتے ہیں آپ مان لیتے ہیں ہم نہیں مان سکتے ہیں ورنہ آپ ہماری بات مان لیں جو ہم کہتے ہیں بغیر چپ کر کے مان لیں ہم کوئی چیز نہیں دکھاتے جو ہم کہیں گے وہ مان لو چپ کر کے مانو گے ہماری بات چپ کر کے بغیر کسی ریفرنس کے نہیں سر نہیں سر اپنے اسکالرس کی کیوں مانتے ہو اسکالرس کا بھی میں زیادہ مانتا نہیں ہوں ایسے ان لوگ بھی مانتے نہیں ہوں تو پھر ابھی آپ نے کہا میں نے کہیں سنا ہے اس کا مطلب ہے سنے کا ہاں۔ مطلب ہوتا ہے کسی اسکالر کی آپ نے بات سنی ہے نہیں نہیں ویڈیو دیکھا تھا ویڈیو میں بھی اسکالر نے بتایا تھا یا میں نے بتایا تھا کیونکہ اگر میں نے بتایا ہوگا تو میں نے فل ریفرنس دیا ہوگا نہیں نہیں میں نے کچھ دوسرا ویڈیو میں دیکھا تھا میں ایک بار ریفرنس دیکھ رہا ہوں ریفرنس دے کے آئے نا ذرا فٹافٹ جلدی سے لے کے آئے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں جناب کہ کچھ جو آپ کے اسکالرس ہیں وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کل اسکالر جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں وہ بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریپ کو آپ ایڈلٹری کے ساتھ نہ رکھو اور ایڈلٹری فرق ہے اور ریپ فرق ہے اور وہ بار بار بولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لیکن کیا یہ سچ ہے اسلام جھوٹ کے اوپر پنپتا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہوا اور جب تک جھوٹ نہیں چلے گا اسلام نہیں چلے گا this is how it is unfortunately S K B N G آپ کا مائک اور کیمرا کنیکٹڈ نہیں ہے کونیکٹ کر لیں جوڈ آپ کا مائک اور کیمرا کنیکٹڈ نہیں ہے کونیکٹ کر لیں جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوگا میں آپ کو اسٹریم میں نہیں لے سکتا اوکے اب ہم چلتے ہیں جناب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ کیا ہے پہلے کچھ آرٹیکلس پڑھتے ہیں اس آرٹیکلس کو پڑھنے کے بعد ہم آگے چلیں گے آرٹیکلس میں کیوں آج پڑھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو فرق پتا لگے جب آپ شریا کے اندر جائیں گے جب آپ شرح کو پڑھیں گے وہ ریپ کا ایکسپلسٹ ورڈ یوز نہیں کرے گا کبھی بھی کیونکہ دا لفظ ریپ جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی نہیں آیا پنشمنٹ حدود پنشمنٹ قرآن کے اندر ریپ کی ہے ہی نہیں ایک انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ اللہ نے بتایا ہی نہیں جس سبجیکٹ میٹر اتنا ضروری تھا کہ ایک لڑکی کا کوئی لڑکا ریپ کر دے اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ اللہ میاں نے بتایا ہی نہیں ناؤ مائی کوشچن از کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا ایک چیز ہوتی ہے اسکالری ایگریمنٹ جیسے ہی آپ ریپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کے پاس اسکالری ایگریمنٹ ہے لیکن آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ اسکالرس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے اسلام اسکالرس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے that is the problem with Islam یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکالرس کیا کہتے ہیں یہ جی آپ کے پاس آ گیا اسکالرس کا یہ دیکھیے وہ دیتے ہیں کہ مسلم جورسٹکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں علامہ ابن ابد البرا نے 463 ہجری میں اسٹیٹ کیا ویری کلیئرلی کہ اسکالرس کا یونینیمس ایگریمنٹ ہے کس کا یونینیمس ایگریمنٹ ہے اسکالرس کا had پنشمنٹ آف امپوزڈ تو ریپسٹ کے پاس جو had پنشمنٹ ہے وہ وہی ہے جو کہ ایک ایڈلٹری کی پنشمنٹ ہے اسلام میں ایڈلٹری کی پنشمنٹ کو ریپس کی پنشمنٹ سے سیپریٹ نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن کے اندر نہیں ہے لہذا اسکالرس کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ریپس کی بھی حد پنشمنٹ وہی ہونی چاہیے جو کہ ایڈلٹری کی ہے ایڈلٹری کی حد پنشمنٹ کیا ہے دیکھیں ایڈلٹری کی بھی دو طرح کی حد پنشمنٹ ہے ایڈلٹری کسے کہتے ہیں ایڈلٹری کہتے ہیں سیکس کرنا وداؤٹ میرج اس کو ایڈلٹری کہتے ہیں جس میں دونوں بندے ایگری ہوں کہ ہاں ہم دونوں نے سیکس کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہیں حد پنشمنٹ وہ ہوتی ہے ڈیلٹری کی حد پنشمنٹ اب جب بات آتی ہے ریپسٹ کی تو کیا ریپسٹ کو ہم نے فرق طریقے سے کیسے ڈیل کرنا ہے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر تو اللہ نے بتایا ہونا چاہیے اصولن نہیں بتایا گیا نہیں بتایا گیا وہ کیسا خدا ہے جو ایک اتنی امپورٹنٹ چیز آپ کو یہاں پہ نہیں بتا سکا وٹ کین گاڈ ایریز پھر مسلمان کہتے ہیں ہمیں شریا چاہیے شریا کیوں چاہیے کیا آپ کو پتا ہے آپ نے شریا پڑھا آپ نے کبھی شریا ہے مانگ کیا رہے ہو ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں ان تمام مسلمانوں کو جو کہتے ہیں آئی وانٹ شریا انڈیا آئی وانٹ شریا انڈیا یہی اسٹیٹمنٹ تم لوگوں کی شریعہ ہے کیا جو تمہیں چاہیے کبھی پڑھا ہے کبھی کھول کے پڑھا شریعہ دکھاؤ مجھے ریپس کی پنشمنٹ شریعہ کے اندر لو جی میرے خیال میں ایک مسلمان آیا ہمارے ساتھ جی خان صاحب جی سر اسلام کو قبول کیا آپ نے آر سی بی جیتا دے بھائی آر سی بی جیتا یہ چھوڑ دے تو آر سی بی جیتا پھٹ اسی لیے آ رہا ہوں بار بار جتنا بلاک کرو گے ابھی پندرہ بیس جا اور آئیڈیا سے آر سی بھی دکھا دے یہ کیا بکواس ہے یہ کون تھا کوئی لائف چیٹ میں بتایا دیا مجھے کیا کہہ رہا تھا کتا ہاں بھائی ہاں بھائی تم کون ہو ایم ڈی راجا اوکے یہ کہ جی گیا آئی پی ایل ٹیم کا آر سی بی ہے یہ چاہتا کیا ہے یار یہ کرکٹ ٹیم چاہتا ہے کیا چاہتا کیا ہے اوکے انڈین پریمیئر لیگ کا کیا چاہتا کیا یہ یہ چاہتا کیا کرکٹ یہاں پہ ہمارے چینل پہ آ کے کرکٹ لانے آئے ہیں اچھا ٹائم ویسٹ یادی تھا اوکے ٹائم ویسٹ یادی تھا اوکے اچھا جی دی امپوزیشن آف دا حد punishment would also apply if the accused rapes admits to his crime himself in a situation where the above two incidents do not apply then according to the other evidence it may be brought against him he would ہیو بیئر اچھا اب یہاں پہ بڑی مزار بات ہو رہی ہے یہ بڑی مزار بات ہو رہی ہے اب آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ اسکالرز یونانیمسلی اگری کرتے ہیں کہ ریپس جو ہے وہ بھی اس کی جو حد پنشمنٹ ہے وہ لی جائے گی ہماری کس سے ایڈلٹری کی پنشمنٹ سے اب ایڈلٹری کی پنشمنٹ میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو فور وٹنس چاہیے اب اگر آپ کو فور وٹنس چاہیے یعنی چار گواہ چاہیے مجھے بتاؤ کہ کوئی ریپسٹ ایک لڑکی کا ریپ کرے گا وہ چار گواہوں کو بلا کے پھر ریپ کرے گا کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ ایک ریپسٹ نے ریپ کرنا ہو کسی لڑکی کا اندھیری گلی کے اندر وہ پہلے چار گواہوں کو بلائے گا گواہ آؤ بھائی آؤ آؤ آؤ آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ میں ریپ کرنے لگا ہوں دیکھ لو میرے کو اچھا اگر ایک ریپسٹ کو چار گواہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ننگا ہو کے ایک لڑکی کا ریپ کر رہا ہے اور چار بندے دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ چار بندے جو دیکھ رہے ہیں وہ اس ریپس کو روکیں گے نہیں کیا وہ للے لنگ رہے ہیں کیا اس ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہوئے ہیں ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوئی ہیں کیا وہ لولے لنگ رہے ہیں کہ وہ ایک بندے کو جو ریپ کر رہا لڑکی کا وہ چار بندے مل کر روک نہیں سکتے ریپ کرنے سے سو so, چار بندے ریپ دیکھیں اور ریپس کو روک نہیں سکیں گے اور ریپس ریپ کر لے گا یا ریپس جو یا خود چار بندوں کو بلا کے ریپ شروع کرے گا interesting interesting very very interesting very very interesting اچھا یہ والا مسئلہ ایک زمانے میں ہمارے پیارے رسول کے پاس بھی آیا ہمارے پیارے رسول کے پاس کیا آیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایڈلٹری کرتے ہوئے دیکھا نا بیوی کو ایڈلٹری کرتے ہوئے دیکھنے میں شرح فرق ہے اور بیوی کے علاوہ کسی دو بندوں کو ایڈلٹری کرتے ہوئے دیکھنے میں شرح فرق ہے شرح فرق ہو جاتی ہے لیکن میں اس کا طرف پہلا والا پارٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلا والا پارٹ کیا ہے ٹھیک ہے پہلا والا پارٹ اگر آپ دیکھیں نا تو وہ سب کے لیے کامن ہے دوسرے والے پارٹ میں ڈفرنس آتا ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ بیوی کے ساتھ شرح میں کیا فرق ہے اور نون بیوی کے ساتھ کیا فرق ہے یہ دیکھیے دکھاتے ہیں آپ کو ایک حدیث دکھانے لگے آپ کو ملٹیپل جگہ پہ لکھی ہوئی ہے سنن رسائی سے میں دکھانے لگا that was when Hilal bin Umayya accused Sharik bin Asama of committing adultery with his wife کیا تھا جی یہ لیان لان he came to the prophet and told him about that وہ آیا اور اس نے نبی کو کہا نبی میں نے دیکھا ہے کہ میری بیوی نے اس بندے کے ساتھ سیکس کر رہی تھی میرے ہی بیڈ پہ دی پروفیٹ سیڈ تو نبی نے کہا برنگ فور وٹنس تو چار گواہ لے کے ادروائز دی ہد پنشمنٹ آن یور بیک اگر تو نے اپنی بیوی کے خلاف چار گواہ پروڈیوس نہیں کیے تو تیری کمر پہ کوڑے لگیں گے شرح کے مطابق اسی کوڑے any repeated that several time اور اس نے یہ بات کئی دفعہ کہی اچھا اس ولی میں وہ ولی میجر امپورٹنٹ چیز نہیں لکھی ہوئی ہم اسی کی ایک اور حدیث میں چلتے ہیں جو کہ بخاری میں ہے let me show that that ہوں تو بخاری میں کہتا ہے کہ ہلال نے بولا O Allah messenger if any one of another man on wife would he go search for the proof اس نے کہا کہ اللہ کے پیسنجر کیا دماغ صحیح ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میری بیوی سیکس کر رہی ہے کسی کے ساتھ تو میں کیا اس کو سیکس کرتا ہوا چھوڑ کے چار گواہ لینے چلا جاؤں یہ دیکھیے ایک اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں one of man over his wife جب ایک بندہ ہم میں سے کسی اور بندے کو اپنی بیوی کے اوپر چڑھا ہوا دیکھے سیکس کرتے ہوئے چڑھا ہوا man over his wife should he go and search for witness تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ان دونوں کو سیکس کرتا ہوا چھوڑ کے چار گواہ ڈھونڈنے چلا جائے بالکل ویلڈ کوشچن ہے اس کا بالکل ویلڈ کوشچن ہے میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے وہ کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے یعنی میں اس کو وہاں پہ چھوڑ کے چار کو لینے جاؤں ہیلو ملے والے جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ آؤ میں تمہیں پورن دکھاؤں آؤ ذرا مل کے پورن دیکھتے ہیں let's go find some porn like like یہ لکھا ہوا بھائی دیٹس دا ریئلٹی یہ دیکھیں ایک بندہ میرے ساتھ آیا ہے میرے خیال میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا جی کشیر صاحب اسلام قبول کر لیا آپ نے انمیوٹ کریں انمیوٹ کریں بولیں ذرا اپنا مائک انمیوٹ کریں صاحب لائیو ہیں آپ جی سر اسلام کو قبول کیا آپ نے نہیں نہیں نہیں کیا نہیں یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے نیچے یلو کلر میں بڑا بڑا سکرین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے یلو کلر میں بڑا بڑا نہیں ہے آپ کا جو کیپشن ہے نہیں ہے جس لنک کو آپ نے کلک کیا تھا وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا اونلی فار لیگل پنشمنٹ محمد نے پھر بھی اسے کہا کہ بھائی چار وٹنس پروڈیوس کرتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو حد پنشمنٹ لگے گی تیرے اوپر نہ یہ جو پہلا پارٹ ہے نا یہ ہر کسی کے لیے سیم ہے چاہے وہ نان مسلم چاہے وہ ایڈلٹری کے لیے ہو چاہے وہ نان ایڈلٹری کے لیے ہو تو جو پہلا پارٹ ہے وہ ہر کسی کے لیے سیم ہے ٹھیک ہے اچھا اب دوسرا پارٹ ذرا سنیں اس کے اندر اس کے اندر جو چار وٹنس ہے نا ان کو بھی ایک خاص طریقے سے دیکھنا ہے اب یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اگر آپ نے دیکھا آپ اپنے ساتھ آپ چار دوستوں کے ساتھ اکٹھے گھر آ گئے سپوز کریں کہ آپ چار دوستوں کے ساتھ اکٹھے گھر آ گئے اور آپ نے بما چار دوست اپنی بیوی کو ایک بندے کے ساتھ بیڈ پر دیکھا اور ان کے اوپر چادر تھی وہ چادر لیے ہوئے تھے اپنے اوپر تو لہذا آپ پورنوگرافک ویڈیو نہیں دیکھ سکے جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا انہوں نے بھاگ گئی چادر میں بھاگ گئی بندہ ادھر رہ گیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ایکشن نہیں دیکھا کیا کہتے ہیں محمد صاحب ہوں How do you think about the matter if these two person bear witness of the effect that they leave this sexual, they have seen his sexual organ in her female organ penetrated like a collarium stick when enclosed in its case. آپ کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ مرد کا پرائیویٹ پارٹ مرد کا سیکچل آرگن عورت کے سیکشل آرگن کے اندر پینیٹریٹ کیا ہو جس طریقے سے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کے اندر کمپلیٹلی ڈلی ہوئی ہوتی ہے سو چار وٹنس نے فل ٹائم پورنوگرافک فلم جب تک نہیں دیکھی وہ وٹنس نہیں وہ وٹنس نہیں ہے میں آپ کو یہ ساری چیزیں شریعہ سے دکھاؤں گا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وٹنس کسے کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہم جب ریپ وکٹم کے بارے میں بات کریں تو we need to understand what does witness means rape victim کہ ایک ریپ وکٹم جو لڑکی ریپ ہوئی ہے اسلامک شرح میں اس کے لیے پرابلم کیا ہے کہ وہ اپنے ریپس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے تمام مسلمانوں کو چیلنج ہے میرا آئے ہے کسی میں دم آ کے میں سب کر سکتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر شرع شریعت کی بات کر رہا ہوں مجھے بتائے کہ وہ شریعہ جو تمہیں چاہیے کل کو تمہاری بیٹی کل کو تمہاری بہن کل کو تمہاری بیوی کا ریپ ہوتا ہے تو شرح میں کیسے اس کو ثابت کرو گے تم کیسے ثابت کرو گے تم فار گیٹ نان مسلم نان مسلموں کو تو بھول ہی جاؤ نا وہ تو تم لوگوں کے لیے ویسے کیڑے مکوڑے کل کو تمہاری اپنی بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تمہاری اپنی بیوی کا ریپ ہوتا ہے تمہاری اپنی بہن کا ریپ ہوتا ہے تم اس کو کیسے جسٹیفائی کرو گے اور ریپسٹ کو کیسے صدا دلواؤ گے یہ اسلامک شرح دکھا رہا ہوں آپ کو ابھی حدیثوں کے ذریعے ثابت کر رہا ہوں پھر شرح میں چلوں گا نا دس از دی حدیث جو کہ بتاتی ہے اور یہ میں آپ کو شرح سے بھی دکھاؤں گا ابھی ابھی میں سارا کچھ آپ لوگوں کو شرح سے دکھاؤں گا میں ابھی اسٹارٹ کر رہا ہوں اس چیز کو میں I am laying down the argument the base right I am just giving you the base to begin with اس وقت ہمیں ستارہ سو لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی لوگوں شیئر کریں this is a very important topic میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو جب ہم میچ میپ کریں گے the Kerala story as well ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی کیرلا اسٹوری کے ساتھ میپ کریں گے and you will see how it does اب دیکھیں جناب ہمارے پاس آتا ہے یہ امپورٹنٹ چیز کہ آپ کا جو ویکنیس ہے ہی ٹو اس کو لازمن جو وٹنس ہے اس کو لازمن ایکٹ کو دیکھنا ہے ایکٹ آف سیکشل پینیٹریشن کو دیکھنے کا ہے جب تک وہ ایکٹ آف سیکشل پینیٹریشن نہیں دیکھتا ہے وہ پراپر وٹنس نہیں بن سکتا اور اس وقت میرا سوال صرف یہی ہے کہ اگر چار لوگ ایکٹ آف پینیٹریشن دیکھ رہے ہیں تو بھائی کیا وہاں پہ مزہ کر رہے تھے وہ روکا کیوں نہیں ور دے ہیونگ فن یہ تو وہ وقت ہے جس وقت آپ کو روکنے کا ہے آپ روکنے کی جی مزہ کر رہے ہو مستی کر رہے ہو عبد القدیر اپنا کیمرہ بند کریں سٹاپ کیمپ کے اوپر کلک کریں سٹاپ کیمپ پہ کلک کرنا تھا سب کچھ بند نہیں کرنا تھا یار پتہ نہیں یار کتنے پرشان سونی آپ کو بلاک کروں سر آپ نان مسلم ہیں باقی عبد القدیر شیخ شیخ عبید عبید رسول آپ تینوں جو ہیں ان کے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں ہے جی عبد القدیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ ہاں جی مسلمان ہیں شرح شریعت پڑھی ہے قرآن حدیث پڑھی ہے جی پڑھی ہے اوکے ایڈلٹری کے لیے کتنے وٹنس ہاں چاہیے اور کیا دیکھنا چاہیے انہیں جی جی بتائیے جی جی جی کے لیے سر مجھے اتنا نہیں پتا سر اس کے بارے میں تو پھر شرح شریعت میں مینگو پڑا سر آپ نے کیا سر میں نے کہا امب پڑھی ہے شرح شریعت سر میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا سر وہ پڑھا ہے صرف جیسے ریڈنگ کرتے ہیں ڈیلی تو پھر میں آپ کو یہاں پہ کیا آپ مجھ سے کیا کہنے آئے ہیں وہ کہہ لیں جب آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے حدیث پڑھی نہیں ہے شرح شریف سر... پڑھی نہیں ہے تو آپ مجھے کیا کہنے آئے ہیں میں آپ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے کہنے کیا آئے ہیں سر میں کہنے ہی آیا ہوں ہاں۔ سن لیجیے سر آج کے دن میں بھائی قیامت سے پہلے بتا تو رہا ہوں سر سر جو آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں سر ہاں کیا ٹھیک ہے یہ میں آپ جیسے لوگوں کو پڑھائی کرا رہا ہوں آپ کی دین جو کہ آپ کے مولوی نہیں پڑھاتے تو کیا غلط بات ہے غلط تو ہے یہ یہ غلط ہے دین پڑھانا غلط ہے تو محمد تو غلط ہوا پھر ابو بکر غلط ہوا عثمان غلط ہوا عمر غلط ہوا علی غلط ہوا آپ کے تمام اسکالر غلط ہوئے اسلام غلط ہوا دین پر آنا اگر غلط ہے تو اس سے بڑی غلطی کیا پھر بہترین تمام اسکالر کو جا کے گولی مار دو نہیں سر نہیں سر یہ آپ جو نہیں جو آپ نہیں سن لیجیے سر ارے بولو گے تو سنوں گا نا تم بہت لائک میں بیٹھے ہوئے ہو انٹرنیٹ تمہارا فارغ ہے ہمسایوں کا مت استعمال کرو نا اپنا استعمال کرو ہیلو ہاں ہیلو جی بولو میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جیسے آپ یہ کوئی کانسپریسی کے تحت تو نہیں کام کر رہے ہیں سر اس چیز کو لے کر کانسپریسی تم ثابت کر دو کانسپریسی تو ہے سر یہ کچھ پڑا نہیں ہے سالا وہ مجھے بتایا کانسپریسی کیا ہوتی ہے بٹ اس کانسپریسی کانسپریسی کا مطلب کیا ہے کانسپریسی تو ہے کہ جو آپ کے پیچھے مطلب کوئی انسان ہے اوے امب کانسپریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کانسپریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی پلاننگ کے تحت کام کر رہے ہیں کہ سلو کے پٹھے نے کہا کانسپریسی کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ بتا تو رہا ہوں کہ آپ کے ہینڈلر کوئی اور ہے جو یہ آپ کا ٹارگیٹ دے رکھا ہے کہ مسلم کو نون مسلم بنا جائے الحمدللہ چلو ٹارگیٹ میرا کوئی اور ہے کیا فرق پڑتا ہے اسے اس سے کیا فرق پڑ گیا نہیں آپ جو کہ مرتد کرا رہے ہیں لوگوں کو یار سائنس کی چیزیں پڑھاؤ آپ یہ دین میں کیوں گھسا رہے ہو تو یار بندوں کو دین کیوں نہیں پڑھتے تم آمبلے نہیں رکھا ہے شریعہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو انڈیا میں نہیں صرف کلمہ دین ہے اس میں اتنی ڈیپ دین ہے گیٹ لاس دین دفع ہو جا کلمے پہ رہ آگے نہ کلمہ دین ہے سالا محمد پاگل کا بچہ تھا اتنی حدیثیں دے کے گیا اسکالر پاگل کے بچے ہیں سارا دن بھونکتے رہتے ہیں یہ کرو تو وہ کرو تو شریعہ چاہیے ہمیں کلمہ دین ہے کلمہ دین ہے دور ف تمہارے کلمہ دین پہ اگر کلمہ دین ہے تو سب سے بڑی سب سے بڑی نیگیٹو چیز ہی کلمہ ہے جو کہتا ہے نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا دور تم تو آلریڈی ہر چیز کو کر رہے ہو تمہیں پتا کیا کلمے کا تمہیں کلمے کا بھی ہم نہیں پتا تم سے بحث کیا کروں جس نے کچھ پڑا نہیں ہے لائبریری لائبریری ویلکم مسلمان نہیں لگ رہے مجھے آپ دو منٹ رکنا نیٹ ہی کرو مجھے آپ مسلمان نہیں لگ رہے ہیں waste of time okay mister شیخ شیخ آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دی اپنے مائک اور کیمرے کو پرمیشن دے waste of time all right آگے چلتے ہیں بس یہی اوقات رہے گی اسلام کی اس وقت کوئی اسکالر نہیں ہے جو اس وقت مر گئے سارے کے سارے کے سارے مر گئے اوکے okay. جو مر گئے ہیں سارے کے سارے ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں مرے ہوئے لوگ جاہل لوگ مرے ہوئے جاہل اوکے واپس چلتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کے اوپر اعتراض اٹھایا اگر آپ نے اپنی بیوی کے اوپر ایڈلٹری کا الزام لگایا تو آپ کے پاس ایک بچت کا ذریعہ ہے وہ بچت کا ذریعہ کیسے پیدا ہوا محمد کا یہ بہت اچھا سوابی تھا ہلال بن امیہ یہ ایک بہت اچھا سوابی تھا یہ محمد کا بڑا دل دل دل پسند سوابی تھا ون آف دا گریٹ سوابی تھے اس نے ایک اور سوابی کے اوپر الزام لگایا ہے جس کا نام ہے شارق ٹھیک ہے اب یہ دونوں سوابی ہیں مر جائیں گے سالے مرد مر جائیں محمد کو تو مرد چاہیے اس وقت گیم خراب ہو رہی ہے ایک سوابی نے دوسرے سوابی کے اوپر الزام لگایا کس کا الزام لگایا ایڈلٹری کا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ ڈنگ ڈنگ کر رہا تھا ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ کی بیوی کے بارے میں ہے تو پھر قرآن کی ایک آیت آ گئی کیوں آ گئی اس واقعے کی وجہ سے آئی تھی اس واقعے کی وجہ سے آئی تھی کیونکہ اس بندے نے کہا کہ یار محمد یہ کیا پاگل پن نے کہا کہ جب بندہ دیکھے اپنی بیوی کے اوپر ایک اور بندہ when a man saw a man over his wife when one saw a man over his wife جب ایک شخص اپنی بیوی کے اوپر ایک بندہ دیکھتا ہے should he go and search for witness کیا وہ بھاگے اور جا کے گواہ ڈھونڈنا شروع کر دے the prophet captain on seeing either you produce proof or you will receive legal punishment on your back یا تو پروڈیوس یا تو پروف دے ورنہ تجھے اسی کوڑے پڑیں گے اب وہ بندہ بندہ اب بندے نے دیکھ اسے محمد کا پتا تھا انہوں نے کہا محمد جو ہے اس کے بعد فرشتہ فرشتہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے دو نمبر شخص ہے لے پھر ذرا میں گیم سیٹ کرتا ہوں محمد کو گیم ڈالی محمد کو گیم محمد کو گیم ڈالی کہ اللہ کیسم اللہ کیسم میں سچا ہوں اور چونکہ میں سچا ہوں لہٰذا اللہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ابھی آیت دے گا تیرے کو جس سے میں بچ سکوں گا دیکھ ذرا گیم دیکھ بندے گی بڑا چلاک بندہ تھا یہ واقعی میں کلیور بندہ تھا <laughs> انہوں نے کہا یار دیکھو اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں سچا ہوں اللہ کوئی نہ کوئی آیت دے دے گا میرے کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے جبرائیل پٹا پلک جھبکتے آیا نبی کے پاس پٹا یہ لے نبی یہ تجھے بجاتے ہیں کیا بجاتے ہیں and of those whose their wife جو اپنی بیویوں کو اکیوز کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو ورس آئی تھی وہ بیوی کے بارے میں انکلوزڈ ہے ہر لڑکی کے بارے میں انکلوز نہیں ہے ہر لڑکے کے بارے میں انکلوز نہیں ہے وہ بیوی کے بارے میں انکلوزڈ ہے تو یہ سمجھنا شرح نے اس کو صرف بیوی کے بارے میں لیا میں آپ کو شرح دکھاؤں گا میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں ساری کیونکہ جب میں شرح میں جاؤں گا آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ بیس چیزیں کچھ پتا ہوں آپ کو ہوا کیا ہے شرح کیوں لکھی گئی ہے but have not them witness جب کوئی اپنی بیوی کو کیوز کرے لیکن اس بندے کے علاوہ کوئی اور وٹنس نہیں تھا let the testimony one of them be four many تو ایک بندے کی ٹیسٹ منی چار کی ہو جائے گی ایک کی چار بن جائے گی کیسے بنے گی by Allah that he recited it until reached چلتے یہ چار حدیثیں کھول کے پڑھنے کے لیے میں ایک جو ہوئی اچھا اور یہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں زنا مینز کا الزام لگاتے ہیں ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو کوئی اور گواہ نہیں ہے تو ایسے شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ قسم کے ساتھ چار بار گواہی دے دے تو اس کی چار گواہیاں کیسے بنے گی وہ کہے گا اللہ قسم میں نے دیکھا ہے ایک اللہ قسم میں نے دیکھا ہے دو اللہ قسم میں نے دیکھا ہے تین اللہ قسم میں نے دیکھا ہے چار تو اللہ قسم کہہ کے چار چار دفعہ آپ نے کہہ دیا تو آپ کی گوئیاں چار بن گئی اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹا ہے تو پانچویں بار اس نے کہنا ہے curse of Allah be upon me if I am saying the lie کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ اللہ کی لانا تو اچھا اگلی آئے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اب عدیث میں دوبارہ چلتے ہیں وہ عورت آئی اس عورت کو محمد نے کہا کہ بھائی اس بندے نے چار کوئیاں دے دی ہیں اور اینڈ میں اس نے کرس بھی کہہ دیے اب عورت کیا کہتی ہے then the woman got it تو اب عورت بھی کھڑی ہوگی اور میں بھی کہہ دیتی ہوں اللہ قسم میں نے نہیں کیا اللہ قسم میں نے نہیں کیا اللہ قسم میں نے نہیں کیا اللہ قسم میں نے نہیں کیا اب مسئلہ پھر وہیں پہ آ گیا بھائی اللہ قسم میں نے اس نے کیا ہے بندے نے چار کہہ دیا اس کے بعد بی بی نے کھڑا ہو کے کہہ دیا اللہ قسم اس نے نہیں میں نے نہیں کیا اللہ قسم میں نے نہیں کیا اللہ قسم میں نے نہیں کیا اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا گیم خراب ہو گئی اچھا اب کیا ہوگا اب گیم سیٹ کیسے کرنی ہے اب محمد کو سمجھ نہیں آ رہا قرآن کی اگلی آیت آ گئی اگلی آیت اور عورت سے بھی یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ چار دفعہ گواہی دے دے اللہ قسم کے ساتھ کہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے <laughs> یہ پہلے نبی کو نہیں پایا تھا جب عورت نے اچھا یہ یہ والی حدیث میں نا آپ کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا دوسری حدیث میں چلتے ہیں وہاں پہ ذرا صحیح والا بتایا ہوا ہے اصل میں مختلف حدیثوں کے اندر اس سٹوری کو بڑے اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے کوئی ایک حدیث اس کو پورے طریقے سے ایکسپلین نہیں کرتی ہے یہ دیکھیں he called Hilal and bore witness four times for it will inevitably bring punishment upon the liar. She hesitated, until she thought that she was going to confess. Then she said, I will not dishonor the people today. Then she went ahead with the oath. اور اس نے پھر قسم کھا لی the messenger said wait and see if she produce a child who is white with straight hair and kadia eyes then he belongs to hilal but if he produce a child with dark curly hair of every size with narrow cough then he belongs to Shaq. اب محمد نے کہا یار اچھا ٹھیک ہے گیم تو ہو گئی ہے خراب ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ہیں ویٹ کرو اس کو بچہ پیدا کر لیں دو اگر بچہ جو ہے نا گنگریلے بالوں والا ہوا تو وہ ہلال کا کا ہے اور اگر سیدھے بالوں والا ہوا تو اس سو اللہ کوئی لاجیکل جواب نہیں دے سکا اللہ کوئی کو جواب نہیں دے سکا اللہ نے پھنسا دیا محمد کو بھی اپنے that's the reality Javed Khan ji مسلمان ہے آپ جی جی سر کیا کہتے ہیں سر آپ اس کے اوپر یہ بیوی کے اوپر اگر آپ اڈلٹری کی تومت لگائیں تو یہ اللہ نے اللہ مسنجر نے جو کیا یہ حدیث متفق ہے آٹھ ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے بخاری میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابھی داود میں بھی ہے ملٹیپل جگہ کیا کہتے ہیں یہ کیا لاجک تھی یہاں پہ آج کے دن میں بھائی خان صاحب آج کے دن میں قیامت سے پہلے سر بھائی آپ کو بیک سائڈ کر دوں کسی اور سے بات کر لوں گا نہیں بات کرنی تو آئے کیوں ہیں چپ جہاد کرنے سنتوش صاحب آپ مسلمان نہیں ہیں نام سے آپ کو بلاک کروں گا سر یہاں آپ جائیں گے سامنے کا لکھا ہوا ہے non Muslim will be blocked سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا اتنا بڑا بڑا نیچے جی جناب جی بھائی جان کیا بات کرنی ہے آپ نے جید صاحب میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں اوکے کوئی بات نہیں مرڈر کروں گا تمہارا اوکے کر دینا بھائی اور بتائیں اس کے بارے میں بتا دیں پہلے جو تم کھیل کر رہے ہو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں ٹھیک ہے تو پھر محمد نے جو کیا میں تو وہ دکھا رہا ہوں مرڈر کر دینا ابھی اس کے بارے میں تو بتا دو جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں سننا تمہاری انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے میری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اچھا، زیادہ دن تک نہیں چلے یار جب تم اللہ سے مجھے ڈھونڈ لو گے پھر آؤ گے نا ابھی تو اس کا بتا دو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اپنا چہرہ دکھاؤ میں تمہیں وہیں ماروں گا اگر جس دن اللہ چہرہ دکھائے گا میں دکھا دوں گا جا ثابت تم اللہ ہے کیا ہاں کیسے میں اللہ کہہ دیا جیسے اللہ نے کہہ دیا بول اللہ کبھی نہ اللہ نے کبھی کہا ہے بول تو تم ایک چینٹی بنا کے دکھا دو یہ جتنی بھی چینٹیاں تیرے گھر میں چل رہی ہیں میں نے بنائی ہیں کیسے کیا لوجک ہے بس یہی لوجک ہے تمہیں اللہ نے خود بتایا تھا چینٹی اس نے بنائی ہے میں تو خود بتا رہا ہوں چلو ایسا کروں گا میں تمہارا جو ہے نا پیر توڑ دوں گا اس کو جوڑ جوڑ دینا پھر اپنا چل توڑ کے دکھا دو جب توڑو گے تو پھر بات کرنا نا ابھی تو نہیں نا توڑا تو میں آ رہا ہوں تمہارے پاس ایڈریس دوں میں ابھی ابھی نہ آ جب کا نا اپنے اللہ سے پوچھ کے دکھانا ایڈریس کیا چل ایسا کر اگلے دس دس سیکنڈ میں تو اللہ سے کہہ میرا ٹانگ توڑ کے دکھا دے وہ نہیں تم میں توڑوں گا تم تو جوڑ کے دکھا دینا اللہ اللہ ٹانگ توڑ بھی نہیں سکتا تم تو اللہ ہو نا اللہ تمہارا اللہ تو نہیں ٹانگ توڑ سکتا بھائی تم تو اللہ مان رہے ہو نا آپ کو ارے میں مان رہا ہوں نا لیکن تمہارا اللہ ٹانگ تو نہیں توڑ سکتا ارے ہمارے والے اللہ کی بات چھوڑو نا تم اپنی اپنی بات کرو نا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں دیکھو میں تمہارا منہ بھی بند کرا سکتا ہوں یہ دیکھو تمہارا منہ بند ہو گیا تمہارا بھونکنا ختم ہو گیا اللہ کو کہو کہ میرا منہ یہاں پہ بند کر کے دکھائے تھوڑی دیر کے لیے میں نے تمہارا روک دیا جب چاہوں گا تمہارا گلا روک لوں گا تمہارا منہ روک دوں گا اللہ سے کہو میرا روک کے دکھائے لو میں اب میرا دل کر رہا تم سے مزید بات کروں میں تمہارے دوبارہ ایڈ کرتا ہوں یہ لو اب میرا دل کیا ہے تو میں تمہیں ایڈ کیا اللہ سے کہ میرا چپ کر کے دکھا مائک اچھا ہوں قتل کرنا ہے اچھا تو نے اس اللہ کے لیے قتل کرنا ہے جو اللہ امب بھی نہیں کر سکتا تیرے لیے اس اللہ کے لیے تو نے قتل کرنا ہے یار تم انڈیا سے ہو یا پاکستان سے ہو یہ بتاؤ پہلے اللہ سے پوچھنا تمہاری لوکیشن کیا ہے تم انسان تو ہو اللہ سے پوچھنا اپنے میں تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ تم ایک پاکستان سے ہو شاید ابے میں نے کہا اپنے اللہ سے پوچھنا وہ بتائے گا تجھے تو نے تو اللہ نہیں کرنا ہے نہیں جو میں نے ڈیٹیل چیک کری آپ کی اچھا ڈیٹیل چیک کریے میری ہاں بالکل عزت سے بلایا کرو مجھے چل دفعہ جاؤ کافی ہو گیا تیسرے کام گیٹ لوسٹ سالا کتے کا بچہ اوکے نکھل مسلمان کب ہوئے نکھل مسلمان کب ہوئے آپ جلدی سے بتائیں مسلمان کب ہوئے نہیں ہوئے بھائی بلاک لکھا بھائی non Muslim will be block Rohit block block کرنا ہے مسلمان کب ہوئے مسلمان کب ہوئے رونت چلو آواز نہیں آ رہی چپ جہاد اوکے انکور جی مسلمان کب ہوئے جی پیدائشی پیدائشی مسلمان مسلمان ہوں چلیں جلدی سے یاسین کی پہلی تین آیتیں پڑھ دیں ہری مین ہری جی نہیں بس کافی ہے ٹھیک ہے سمجھ لگ گیا جی جناب شریعہ کے اوپر بات کر رہے ہیں ایڈلٹری کی سزا کیا ہے اور ایڈلٹری کے لیے گواہ کو کیا کیا دیکھنا ہے کیا انٹرنیٹ صحیح کریں سر ہم سایوں کا یوز مت کریں نہیں صحیح ہے نا اگر آپ کو میری آواز نہیں آ رہی بریکج ہو رہی ہے لیگ آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے مجھے ابھی تک لائیو چیٹ میں تین ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں سے کسی نے نہیں کہا کہ میری آواز میں لیگ ہے کے گواہ کے لیے اس گواہ کو کیا کیا دیکھنا پڑے گا تو وہ گواہی دے سکتا ہے جب شریعہ لگے گا تو زنا میں نے پوچھا ہے زنا کے لیے شریعہ کے اندر کتنے گواہ ہونے چاہیے اور گواہ نے کیا دیکھنا ہے اکارڈنگ ٹو دا شریعہ گواہ کیا ہوتے ہیں اگر شریعہ میں اگر شریعہ میں زنا نہیں ہوتا نا اگر شریعہ میں زنا نہیں ہوتا تو زنا کی سزائیں ہاں۔ نہ لکھی ہوتی بول تو رہا سزا ہے وہ کہ کوئی کرے گا ہی نہیں اس کو جا کے بچے شریعہ میں لکھا کیوں بے ہوئے گا نہیں جواب دینا نہیں ہے لسن جو سوال کیا اس کا جواب دو شریعہ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے میں اس سے بات پوچھ رہا ہوں تم نے شریا پڑھا اگر پڑھا ہے تو مجھے بتاؤ کہ گواہ نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے تم لوگوں کو امب کا پتا نہیں ہے کتے کی طرح بھونگڑے آ جاتے ہو and now you are gone pizza boy مسلمان ہیں آپ پیزا بوائے مسلمان ہیں سر آپ اوکے صاحب ویلکم جی آدم بھائی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام جی بھائی کیا حال ہے آپ کے الحمد للہ بھائی okay so first class sir آج کافی یہ دو نمبر جاہلوں نے کافی تنگ کیا مجھے جی سر تو کیا کہتے ہیں سر آپ آج کے ہمارے ٹاپک پہ ایڈلٹری اور ریپ کے اوپر ویری امپورٹنٹ ٹاپک کے اندر اسلامک فقہ کے اندر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ شریعہ میں فقہ اور ریپ کو کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کیا گیا قرآن کے اندر بتا دیں قرآن میں زنا زنا اور جبر کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا بٹا کے ہنڈریڈ اچھا اور یہ ہنڈریڈ لشیز کس کے لیے the one is already married یا دا ون انمیرڈن کام نہیں نہ چلتے آپ مسلمان ہیں آپ کو شریعہ نہیں چاہیے شریعہ ویری کرتا ہے نہیں مجھے اسلامک شریعہ کی بات کر رہا ہوں شریا ایسپر قرآن شریا ایسپر قرآن شریعہ قرآن سے لیا گیا سر پرائمری سورس از قران سر جھوٹ بول رہے ہیں up yes primary source is Quran and then جھوٹ بول رہے ہیں میں اپ کو کیا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں primary source is Quran and then حدیث اینڈ دین سننا اینڈ حدیث یا ان ان حدیث دین देयर विल बी نہیں پرائمری سورس دوبارہ سے بولتا ہوں پرائمری سورس از سننا ہے حدیث دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ قران کے اندر جو ایتیں تھیں نا رجم کی وہ تو ڈیلیٹ ہو گئی ہیں وہ تو بکری کھا گئی تھی یہ اپ کو ہی پتہ ہے میرے کو بھی پتہ ہے رجم کیوں کرتے ہیں یہ حدیث کی وجہ سے رجم کیوں کرتے ہیں سنت کی وجہ سے رجم کیوں کرتے ہیں سمپل سی کوشچن کر رہا ہوں سر رجم کسے کہتے ہیں پتا آپ کو ایک منٹ بکری کا کیا بول رہے ہیں آپ نہیں ابھی مجھے اس جگہ پہ نہیں جانا مجھے بتائیں کہ رجم کیوں کرتے ہیں رجم رجم کیوں کرتے رجم رجم کسے کہتے ہیں بتاؤ آپ کو رجم رجن رجم آر جے میم را جے میم رجم رجم نو آئی ڈونٹ نو برو پتھر مار کے کسی کو مار دینا کسی کو زمین کے اندر آدھا گاڑ کے پھر اسے پتھر مار مار کے مار دینا اسے کہتے ہیں رجم یس تو مجھے بتائیں کہ اسلامک شرح کے اندر جو رجم کی آیتیں ہیں جو رجم کی ریفرنس ہیں اسٹونگ ٹو ڈیتھ کی ریفرنس ہیں یہ یہ کہاں سے آئے ہیں قرآن سے آئے ہیں یا حدیث اور سننا سے آئے ہیں Stoning to death, uh, is there in Quran? I don't think so. بول رہا ہوں آپ کو یہی I don't think so. ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ سٹونگ ٹو ڈیتھ شریعہ کے اندر حدیث سے آیا ہے یا قرآن سے then maybe قرآن میں تو نہیں ہے stoning to death تو پھر شریعہ میں میجر چیز کیا لی گئی ہے سننا یا Quran so even for rapist by the way many countries stone to death اور قتل عام کر دیتے ہیں بٹ ایز پر شریا ریپسٹ کو there is no death prescribed because but there is different laws جہاں پہ کن لوگوں کو ایک سال کے لیے پرزینٹ uh, کیا جاتا ہے and then hundred lashes and then so that varies upon the جج اوکے پلیز جلدی سے مجھے دکھا دیں شرح شریعت کے اندر یہ تمام ویریشن کسی بھی ڈفرینٹ جگہ سے مجھے یہ ڈفرینس دکھا دیں شرح شریعت میں پلیز میں دیکھنا چاہوں گا سر پارڈن نہیں کریں سر آپ اردو ہندی بولتے ہیں کیا ہو گیا انگریزی کے کیڑا زیادہ آ گیا سر ہندی چینل ہے میرا انگریزی میں بولنی ہے میرے انگلش چینل پہ آئے جان کچھ اردو کے مجھے نہیں سمجھتا تو آپ نے کیا بولا مجھے نہیں سمجھا ہاں پارڈن کو چھوڑیں سر یہاں پہ بات یہ ہے آپ نے کہا کہ یہ ڈفرینس آف اوپینینز ہیں کہیں جیل میں ڈالتے ہیں کہیں کوڑے مارتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں میں نے کہا شرع شریعت سے یا حدیث سے مجھے اپنی بات یہ ثابت کر دیں گے پلیز آپ جی ہولڈنگ آن لو بھائی شریعت آنے لگی ہے آج ہمیں تہا بھائی شرح دکھائیں گے اور شریعت دکھائیں گے الحمد للہ جتنی دیر میں آپ ڈھونڈتے ہیں سر میں ایک اور بندے کو ذرا فارغ کر لوں ذرا تھوڑی دیر میں جی جناب رونت صاحب مسلمان ہیں سر آپ ہاں سر جی مسلمان ہاں سر میں رونت ہاں، رونت سر تو آپ مسلمان کب ہوئے ہیں نہیں مسلمان نہیں ہوا سر جی میں آپ کو بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں ایکچولی مسلمان نہیں ہوئے نا نیچے کیا لکھا ہوا نو نہیں سر ول بی بلاگڈ لکھا ہوا سر سر سر سنیے سنیے سنیے سنیے یہ کیا لکھا ہوا ہے ہاں، انگریزی سمجھ نہیں آتی اردو سمجھ نہیں آتی ہندی آتی یار میں کون سی لینگویج بولوں ان لوگوں کو لائک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں لینگویج کون سی بولوں کہ جس سے یہ لوگ سمجھ جائیں کہ سیٹرڈے کو نان مسلم نہیں ہے وہ ٹیوزڈے کو ہے اگر آپ کا کوئی مسلم دوست ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو اسے لے کے آئیں آپ نہیں آئے وہ پہلے آئے کمون اپنے سوال ہے ٹیوزڈے کو جڑیں گے آپ ورنہ بلاک ہو جائیں گے ٹیوزڈے کو بھی نہیں جڑ سکیں گے مسٹر عامر مسلمان ہیں آپ جی بھائی میں مسلمان ہوں جی سر آپ شرح شریعت بتا سکتے ہیں ہمیں جی۔ ریپسٹ کی سزا اور ایڈلٹری کی سزا شریعت سے بتا سکتے ہیں جی ان کا کر کر دیا دینا چاہیے شریعت کے حساب سے کیا کر دینا چاہیے سر قلم کر دینا چاہیے سر پلیز ثابت کریں کہاں لکھا ہوا ہے سر یہ بات یہ بھائی مجھے پتا نہیں ویسے میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے اوکے سنی سنائی باتوں پہ تو میں یقین ہی نہیں کرتا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ کا منہ جو ہے شکل جو ہے وہ گدے کی ہے اور آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ بندر کی ہیں آپ مانیں گے ہاں، مان لیں گے اوکے تو سر آپ کا منہ گدے کا ہے ٹانگیں آپ کی بندر کی ہیں الحمد للہ آپ نے نماز پڑھتے وقت امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیا تھا تو اللہ نے آپ کا شکل جو ہے وہ گدے کی بنا دی کا آپ کو پتا اس بات کی حدیث کا بھائی دبئی کہ اگر آپ امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیں گے تو اللہ آپ کی شکل گدے والی بنا دے گا پتا آپ کو ارے بھائی ایسے کیسے میں تمہاری بات کو پہلی بات دیکھو ہاں تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسے کیسے میں مان لوں کہ ایک ریپس کی سزا قتل ہے سرطن سے جدا ہے آپ نے کہہ دیا میں مان لوں کیوں تو بھائی سنا ہے نا میں نے کسی سے تو بھائی سنا مجھے کیا پتا کس سے سنا ہے ہاں۔ کسی گدے نے ڈیچو ڈیچو کسی گدے نے ڈیچو ڈیچو کہہ دیا کر دیا ہو اور آپ نے مان لیا کہ اس نے ڈیچو ڈیچو میں کہا تھا کہ ریپس کی سزا سر قلم سر تن قلم سر تن سزا ہے تو بھائی دیکھو تم نے وہ کیرلا سٹوری کے بارے میں سنا ہوگا تم نے یقین کر لیا اس پہ پھر بتاؤ نہیں میں نے تو اس پہ بار بار میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے کیرلا سٹوری فیک نیوز پورا ویڈیو آٹھ گھنٹے کا کیا بنایا تم نے لائف سٹریم ہے میری جا کے دیکھو live stream Kerala story fake news victim guard کے لوگ ہیں نا تم ادھر کیونکہ تمہاری جتنی آڈینس ہے وہ سب ہندو ہے یار حد ہو گئی تمہاری یار پاگل ہو گئے تم دماغ خراب ہے تمہارا وکٹم گارڈ کھیلتے ہو نا بھائی اپ چلو ٹھیک ہے جاؤ بے جاؤ میرا بچہ گھر جا گھر جا میرا بچہ تو گھر میں جا تیرا کام نہیں ہے یہاں پہ ہاں جی تہا بھائی آپ نے ڈھونڈ لیا جو ڈھونڈنے گئے تھے کہ ابھی مزید ٹائم چاہیے آپ کو بھائی جان میں نے آپ کو لنک شیئر کیا ایک تو میں یہ ہاں، لنک شیئر کیا پرائیویٹ چیٹ دیکھ ہاں یہ تہا نے ایک لنک شیئر کیا لنک شیئر کیا اوکے جی یہ لنک شیئر کیا یہ لنک کیا ہے بھائی یہ کہہ رہا ہے concept of rape and its punishment in the eyes of Islam تو کیا میں یہ اس بندے کا یہ جو ایک کالا بندہ ہے عثمان محمد مایودی افریقن یہ آپ کو بتا رہا ہے اور یہ صحیح ہے اوکے بہترین یہ پبلیکیشن ڈاؤن لوڈ کروں اس کی جی وہاں پہ جو لاز ہے ایز ان اس میں بھی ڈیفرنس آف اوپینین ہے اور آف ڈیفرنٹ اوکے جی یہ جناب ایک پبلیکیشن دکھانے لگے ایکسپلینیشن ہے ریگارڈنگ دی پنشمنٹ فار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھے لیگل انفارمیشن دے گا اوکے بھائی لوگ دیکھیں ہمارے انڈینس کتنے مجبور ہو گئے ہیں اس وقت کہ یہ ایک افریقن ڈنگر کے لکھے ہوئے آرٹیکل سے مجھے آج سمجھائیں گے نائجیرین بندے کے آرٹیکل سے سمجھائیں گے کوئی بات نہیں سر ہم وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں مجھے پتا کتنے بڑے ڈنگر ہیں جن کو عربی تک نہیں آتی ہمیں آپ کہتے ہیں عربی نہیں آتی ان کو بڑی آتی ہے مجھے پتا آگے چلتے ہیں دیکھتے ایبسٹریکٹ کو گولی مارتے ہیں جی آگے چلتے ہیں حد پنشمنٹ اسلامک لا ریپ زنا fornication okay introduction rape is فلانا فلانا ٹمکانا ٹمکانا ٹمکانا ریپ از اب نارمل کامن اچھا جی ام کامن آگے چلتے ہیں ہے کہاں جی اوکے زنا انلیگل اوکے ایڈلٹری انلیگل اچھا جی rape act of fornication illegal other party اچھا سزائیں کہاں ہیں بھائی وہ بتاؤ main focus adultery upon woman okay زنا کر دیا اس نے ریپ از لائبل حد پنشمنٹ حد پنشمنٹ کسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے حد پنشمنٹ جو اللہ کی پنشمنٹ ہے آف زنا جو کہ قتل ہے یعنی اسے مار ڈالنا ہے مہر واپس دینا ہے woman is not eligible for anything اچھا جی حد زنا آگے کیا ہے کلنگ ہم if she defends herself what a rapist except killing him then she is not penalized murder whereas the killer she dies martyr اچھا جی okay rape is different from zina اچھا جی can man be raped اچھا جی yes man can be raped سزائیں بتاؤ جی سزائیں بتاؤ ground cause of rape forget ground cause of rape rape کی سزا کیا ہے وہ بتاؤ walking in the street cause rape اچھا جی چھوڑو یہ تو ریپ کرنے ہے حد آف روبری آ گئی as plenty for rape in Islam اچھا جی without her consent punishment rape is ہد punishment stoning stoning if married lashing if not لو جی تو پورے کے پورے آرٹیکل میں جو چیز میں نے آپ کو کھڑے کھڑے بتا دی تھی کوئی لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی پنشمنٹ نہیں لکھی حد پنشمنٹ کیا ہے کہ اگر وہ ان میرڈ ہے تو اس کو لیشز پڑیں گے اس کو ہنٹر مارے جائیں گے اور اگر وہ میرڈ ہے اور پھر بھی اڈلٹری کرتا ہے تو اس کو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہوگا تیسرے چیز بتائیں مجھے کیا ہے نیچے مینشن اور بھی ہے نیچے اور بھی کچھ مینشن ہے اوکے جی پورا ڈیٹیل میں مینشن ہے کرائم دیا گیا انہوں نے I violent crime causing disorder this rape is be considered under the category people who outlaw danger okay سزا کیا ہے ex that they be prayer ان کی پریئر نہیں ہوئے گی 100 لیشز تو اس کو دی جا رہے ہیں rapist is married he be stone to death same چیز if rapist is married stone to death unmarried 100 lashes okay same چیز جو ایڈلٹری کی سزا ہے وہی ریپسٹ کی سزا ہے سیم چیز are the the opinion that he must also pay lady dowry and is to be exiled for a year. Also, جس کو ہنڈریڈ لیشز ماری گئی ہیں اس کو ڈاوری بھی دینی ہے آلسو اور اس کو اس جگہ سے ملک بدر کر دینا کوئی مسئلہ نہیں یہ آلسو میں ہے ہنڈریڈ لیشز تو پڑیں گی پڑیں گی آپ نے سر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پڑھا پڑھایا کچھ نہیں ہے گوگل کیا آپ کو ایک گوگل سرچ میں ایک آرٹیکل ملا آپ نے وہ آرٹیکل پلیز شوی دا جو ابھی تک آپ نے نہیں دکھائیڈ نہیں دکھائی سو وٹ آئیگز کی کوئی لوگ اڈلٹری اور ریپ کو اس میں سملر جو پنشمنٹ ہے اسی اسی کو مانا جاتا ہے ہے بٹ اس میں بھی جیسے hello hello so lashes lashes یا یہ پنشمنٹ کس چیز کی اگر آپ انمیرڈ ہیں اور پھر ریپ یا اڈلٹری کرتے ہیں اور اگر آپ میرڈ ہیں پھر ریپ یا اڈلٹری کریں تو آپ کو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہوگی کچھ اسکالر جو ہیں وہ صرف ایڈیشن لگاتے ہیں کہ آپ کو حد میں سو لیشز تو لگ گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ چونکہ آپ نے ایک ورجن بچی کی ورجینٹی توڑ دی ہے تو آپ کو قرآن کی آیتوں کے مطابق اس کو اجرت دینی ہے اجرت جس کو آپ نے انگریزی میں ڈاوری لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر لفظ اجرت آتا ہے کہ آپ نے اس کا جو سیل ہے وہ توڑ دی ہے سیل پھاڑ دی ہے تو اب آپ نے اس کو ڈاوری منی دینا ہے اجرت منی دینا ہے قرآن کی آیتوں کے مطابق دوسرا اس کو لینڈ سے ایکزائل کر دینا ہے قرآن چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 33 کے اگینسٹ کیونکہ اس نے لینڈ کے اندر کنٹری کے اندر مسلم ایریا کے اندر فونیکیشن کیا ہے اور اس نے وہاں پہ اپنگ پھیلایا ہے اور اس نے وہاں پہ بدکاری کی ہے سو so, ہاں۔ یہ ایڈیشن ہے ٹو دا ہنڈریڈ لیشز لیکن ہنڈریڈ لیشز جو ہے وہ حد ہے وہ تو دینی دینی سو ڈفرنس ان نہیں ہے وہ پلس پلس ہے ٹھیک ہے ایک آیا سی اور پھر آیا C plus plus plus plus یہ ہے ادر آیتوں کو ایڈیشن میں جوڑا گیا مجھے آپ نے دکھانا ہے کون ایسا اسکالر ہے جو کہہ رہا ہے کہ لیشز نہیں لگیں گی یا اسٹوننگ ٹو ڈیتھ نہیں ہوگی number one number two rapes کی سزا زیادہ ہے ایڈلٹری سے کہ نہیں یہ بتانا ہے آپ ریپش کی سزا تو اڈلٹری سے زیادہ ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ کو سٹوننگ نہیں ہونا چاہیے اور لاچز نہیں ہونا چاہیے تو بٹ ریپش کو تو ہونا چاہیے کہاں پہ کہاں پہ کہاں پہ کہاں پہ کہاں پہ بیکاز اڈلٹری ہے نا ریپسٹ ایک اڈلٹری کیا ہے اور اس نے فساد بھی کیا ہے تو اڈلٹری بھی فساد اڈلٹری کا بھی سزا اور فساد کا بھی سزا ہوا ہے جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ بھائی دیکھیں بات سنیں ایک سمپل سی بات ہے اپنے پاس سے نہیں بولیں آپ نے مجھے آرٹیکل دیا مجھے آپ بتائیں آرٹیکل کس لائن پہ جاؤں میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں ٹھیک ہے don't tell me that don't give me this ٹھیک ہے آرٹیکل آپ نے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا جو میں نے کیا کیونکہ آپ ہی نے مجھے بھیجا میں نے تب کیا let me talk with somebody گیلس آئی میوٹنگ یو آپ بلکہ خود میوٹ کر لیں میں کسی اور سے بات کرتا ہوں پھر آپ تک واپس آتا ہوں بھائی جان ایکچولی تھا regarding so can you talk about اٹھے آپ کو محمد نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی لڑکی کے اوپر اڈلٹری کا بلیم لگانا ہے یا کسی لڑکے کے اوپر کا بلیم لگانا ہے تو آپ نے اس کے پرائیویٹ پارٹ کیلے کو اس لڑکی کے کے پرائیویٹ پارٹ اندر جاتے ہوئے پینیٹریٹ ہوئے ہوئے دیکھنا ہے جیسے کہ ایک سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کے اندر گئی ہوتی ہے ہاں۔ اگر آپ نے ایسے نہیں دیکھا تو آپ وٹنس نہیں ہیں کیا یہ بات آپ کو مناسب لگتی ہے اڈلٹری جی سر تو وہ تو فور جی، ویٹ سنیں ہاں۔ بھائی جو میرا پرابلم یہ نہیں تھا کہ فور میرا یہ تھا کہ وہ فور وٹنس نے ایسے دیکھنا ہے جیسے ہاں۔ مرد کا پرائیویٹ پارٹ عورت کے کے پرائیویٹ پارٹ اندر ایسے گیا ہوتا ہے جیسے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کے اندر گئی ہوتی ہے ہاں، ہاں۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر آپ دیکھتے ہیں دو بندوں کو ریلٹری کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے بٹ یو کین سی کہ وہ ہمپ کر رہا ہے اس کو کتے کی طرح ہمپنگ کر رہا ہے آپ اس کی وٹنس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے پرائیویٹ پرائیویٹ پارٹ پارٹ کو کے اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا میرے نالج کے اوپر نہیں ہے قرآن میں جو قرآن میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں ہاں کین یو اوپن سورہ سورہ نور نور اس میں میں clearly clearly clearly clearly clearly پورا مینشن مینشن مینشن مینشن ہے ہے ہے وہاں پہ نہیں نہیں نہیں اگر اگر ہوتا تو تو تو ایڈیشنل چیزیں مت ہوتی کنڈیشن ہوگا بھائی جان نا آپ نے کہا کہ وہ وٹنس لے لے کے کلیئر دکھائیں جی تھوڑا جلدی بتائیں کیا نمبر سٹارٹنگ سے بچہ جو رہا ہے بہت سالے پاگل کے بچے پہ آ جاتے لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا ہیں کی آیت کون سی لینا چاہتے ہیں پہ 24 1 1 10 ارے یار آپ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں وہ عورت کے بارے میں نہیں ہے یار وہ وائف کے اوپر ہے آپ نے سکس ٹو ٹین پڑھنا ہے اوکے میں ون ٹو بڑھا دیتا ہوں وہ وائف کے لیے اوکے ون یار کہاں سے آ جاتے ہیں یار مجھے کیوں یار کیوں کیوں بھائی تہا پڑھے لکھے بندے ہیں کیوں ویسٹ آف ٹائم کرتے ہیں میرا بھی اپنا بھی اور باقی اگر آپ آدھا پڑھیں گے بھائی جان تو you will come out of یہ لے یہ لیں یار یہ لے یار یہ لے یار یہ لیں پلیز یار let's let's finish this let's finish this ایک عظیم صورت نازل ہم نے بڑی روشن آئے تھے نازل فرمی اس, اس کا ہے ہی کچھ نہیں زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ یوم آخر چاہے ان دونوں کو سزا کے وقت اہل ایمان کہہ دیا میں اردو نہیں پڑھ سکتا بھائی جان پڑھ دیا اچھا جی انگریزی پڑھے پڑھ لیں پڑھیں سر جی ایک منٹ لاسٹ ڈے گروپ آفرسمنٹ جی ٹھیک ہو گیا جی یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں جی اگلا the fornicator does not marry except a female fornicator or polytheist and none marries her except a fornicator or a polytheist and that marriage to such persons has been made unlawful to the believers okay بہترین ہو گیا اگے بڑھنا and those who accuse chaste women and then do not produce four with تھوڑا اوپر with four witnesses lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after okay now یہاں پہ یہ ہو رہا ہے ڈیفینڈ دس اوبیڈینس جی جی اینڈ آگے پڑھتے ہیں اور وی سٹارٹ ہم لوگ اینڈ تک پڑھتے ہیں دین وی کم ٹو کنکلوژن آگے پڑھ لیں آگے پڑھ لیں except for those who repent thereafter and reform for indeed Allah is forgiving and merciful کو کسی دوسرے کے بھائی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ اس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں آپ کو چار وٹنس پروف کرنے ہیں اگر آپ چار وٹنس پروف نہ کر سکے جنہوں نے ایکسپلسٹلی ان کو سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اب یہ چیز آپ کو یہاں سے نہیں ملے گی یہ چیز آپ کو حدیث سے ملے گی اسی لیے میں کہتا ہوں شرح پڑھو وہاں پہ انہوں نے حدیثوں کو قرآن کو آپس میں جوڑ کے پہلے سے دکھایا ہوا ناؤ اب اگر آپ نے چار وٹنس پروف نہیں کیے ہیں آپ کے اوپر اسی لائش پڑیں گے یہ قرآن کی آیت کے مطابق اسی لائش اب مجھے بتاؤ یہ اب جی۔ ریپ کا لفظ نہیں ہے آپ کے تمام اسکالر اس چیز سے یونینیمسلی اگری کرتے ہیں کہ جہاں جہاں زنا زنا ہے اس کو ہم بل جبر کے طور پہ بھی یوز کریں گے اب آپ نے کسی ریپس کو دیکھا کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتے ہوئے ہاں۔ آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے جب تک آپ چار گواہ نہیں لے کے آتے بائی دا ٹائم آپ چار گواہ لے کے آئیں گے ریپس بھاگ گیا اب سیکس کر کے بھاگ گیا اب بٹ دا نیکسٹ ورسز جو اس میں کنڈیشنز ڈالے ہیں کہ اگر وہ وٹنس لے کے آیا یا نہیں لے کے آیا دین اس پہ پھر قسم اوت لیا جاتا ہے نہیں وہ بیوی کے لیے بیوی کے لیے بیوی کے لیے بیوی کے لیے بیوی کے لیے بیوی کے لیے اگر آپ خاوند ہو کے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں صرف اس کنڈیشن میں ہے اس کے اوپر بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے سنابی داؤد کی حدیث ہے ترمتی کی حدیث ہے ساری حدیثیں جو میں آپ کی آنے سے پہلے وہی دکھا رہا تھا ایک شخص تھا جو محمد کا بہت پیارا شخص دوست تھا اس نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا جب اس نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا تو محمد نے کہا چار وٹنس پروڈیوس کر نہیں تو تیرے اوپر حد لگے گی اس نے کہا محمد کیا ہو گیا ہیلو تمہارا کیا خیال ہے میں بیوی کو سیکس کرتے دیکھوں اور چار وٹنس ڈھونڈنے چلا جاؤں ہی سیٹ ہلال said if one of us saw a woman over his wife سا مین وائف اگر ہم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کے کیا میں ڈھونڈنا شروع کر دوں اس کے بعد ہی آئیتے بیوی کے لیے تیسرے بندے کے لیے نہیں ہے یہ میں آپ کے یہاں پہ آنے سے پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں یو گیس ڈونٹ ریڈ یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمدی میں بھی ہے ابھی داؤد میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ملٹیپل جگہوں پہ ہے سیم حدیث ڈفرینٹ طریقوں سے but regarding the witness for example آیت نمبر چار میں اگر ہم چیسٹ وومین کی بات کریں ارلیون to she's a wife or not then the same condition can be applied in آیت number eight No. Taha. Nah, sorry. Taha. Ayat number 7. Taha, Taha, please, please. آپ کو نہیں میں نے بولا کہ نیو فتواز یا نیو تفسیر اگر آپ کے پاس کوئی شرح ہے جو اس کو اس کے ساتھ ملا سکے تو پلیز پرزینٹڈ ادروائز میں یہاں پہ بیٹھا نہیں ہوا کہ آپ سے شرائے دیر از نتھنگ کال شرائے تاہا شرا اسلامیہ لکھی جا چکی ہے تفسیر لکھی جا چکی ہیں آپ کا کوئی اسکالر ہے دنیا کا مجتہد لیول کا جو اس کو اس کے ساتھ ملاتا uh, with پوچھا you need to copy yes, what i'm saying i I don't bloody care yeah. i don't bloody care how you connect the verses i am not here to learn the shara of taha i'm here to learn the shara islamia shara islamia is not created by taha shara islamia has been created by connecting the quran with the ahadith and the tafsir and, and the linking of, the, the, linking different of the different arguments so do not tell me shara taha i don't care what you say what i care is what's written okay i'll, I'll so can you show me what's I, written I, ٹھیک ہے uh, ٹھیک ہے تھوڑی سی بیٹر ہے ہاں تو یہ بہت ڈاؤن بہت لو ہے تھوڑا سا مائک کے پاس جا کے بولیے پلیز ہاں اوکے میں یہاں سے جتنی آپ کی بڑھا بڑھا بڑھا سکتا سکتا تھا میں میں نے دی اس سے زیادہ نہیں ہوں سو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی آواز ہمیں سمجھ آ جائے جی کیا ریپسٹ اینڈ ایڈلٹری اسلام کس طریقے سے ان دونوں کو ڈسٹنگوش کرتا ہے شرح کے اندر قرآن کے اندر حدیث کے اندر کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں sister please try comprehend my نے یہ نہیں پوچھا ماڈرن ڈے زی ڈے میں نے پوچھا شرع کے اندر شرح کے اندر اسلام کے اندر حدیث کے اندر تفسیر کے اندر قرآن کے اندر please do not tell me کہ ماڈرن لاز کیا کہتے ہیں modern laws has nothing to with شرح ٹھیک ہے modern laws are bad they are evil according to Islam Islamic scholars they are evil so we don't go for the modern laws modern laws have no punishment for adultery in most of the countries of the world they have no punishment for like I said there are no punishment for adultery in most of the countries and even most part of India as well, right? So please, let's not talk about modern laws. Modern laws change. Hote hain. So please, Islam, Shara, Hadith, Tafsir, Quran, please stick to that. Okay. I don't necessarily believe in Sharia law, although I believe in Quran and Hadith. Uh, Sharia law is different for different countries and all the laws that prevail in Muslim countries according to Sharia, not necessarily Islamic laws. That is something Sister, that is fundamental se, to understand. Sister, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے ویسے بائی دا وے مسلم کنٹریز میں شریعہ لا ہے یا نہیں ہے that's not even my question میں نے آپ سے ایک سمپل سی بات کیا آئی ڈونٹ نو کہ میں انگلش بولا ہوں پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں لگی میں اردو بولا ہوں تو بھی آپ کو سمجھ نہیں لگے گی I have no idea how can I communicate with you to comprehend to make you comprehend but my question is sister sister دیکھیں میرا سوال بالکل straightforward to the point ہے ٹھیک ہے اگر ان کو سو کوڑے مارنے کی سزا اگر قرآن میں دی ہے ایڈلٹری کے لیے اور حدیث میں بھی کچھ دیا ہوا ہے تو ایسے تو بہت سارے لاس پہ جیسے چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کا بھی قانون دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب سسٹر ونس اگین آپ مجھے سسٹر نہیں آپ آپ ایک سیکنڈ میں نے سسٹر میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ کو چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کے قانون پسند ہے کہ نہیں پسند ہے ایز اے مسلمان یہ اللہ کی حدود پنشمنٹ ہے قرآن سے اس کو اگر آپ برا کہیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں that's how simple it is I can not be any more clear to that کیا آپ مسلم ہیں ابھی بھی آپ نے اسلام چھوڑ دیا سیکولر بن گئی آپ کی آواز نہیں آ رہی دوبارہ سے بولیں آپ مسلم ہیں تو قرآن میں اللہ کچھ غلط کہہ سکتا ہے نہیں ہاتھ کاٹنا یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے جی اللہ موسٹ فار گیونگ ہو یا نہ ہو تو اللہ جو موسٹ فار گیونگ اللہ ہے نا اس نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو ٹھیک ہے تو اللہ موسٹ فار گیونگ ہو یا نہ ہو وہ اسی نے لکھا ہے جو موسٹ فار گیونگ اللہ ہے نا جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ موسٹ فار گیونگ ہے اسی نے قرآن میں یہ پنشمنٹ دی ہے وہ جو موسٹ فار فرگیون ہے اسی نے دی ہے تو میں کیا کروں اس کا ہاں۔ تو ہر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں کیا تو یہ مسلمان نہیں نہ کرتے آج کل کیوں نہیں کرتے کیونکہ جو سیکولر کنٹریز ہیں جی، جی، جی۔ سسٹر آپ کو اسلام کا اے بی سی ڈی نہیں پتا ریپینٹ سے فرق نہیں پڑتا ریپینٹ سے آپ کو جنت جہنم نہیں ملے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ جنت جہنم کے لیے دیکھیں وہ جنت جہنم کے لیے میں آپ کو قرآن میں آپ کو کے ہاتھ کاٹ دو قرآن کے اندر لکھا ہوا چاہے وہ میل تھیف ہو یا female recompense for what they earn جو انہوں نے کمٹ کیا جو ارن کیا as Allah Allah analyze exalted mights and wise بہت سمجھدار ہے عقل مند ہے اور زبردست حکمت والا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو اللہ جو زبردست حکمت والا ہے نالج والا ہے حکمت والا ہے سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو نہیں ہم نے نہیں کاٹنے جی کیا بھائی بہن جی آپ یہاں پہ لائف بیٹھی ہیں ساڑھے تین ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں سب کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کسی اور سے بات کر لو ان مین ٹائم جہاں پہ آپ مارنے گئی ہوئی ہیں ہمارے میں جو ہے نا اگر سسٹر آپ کے گاؤں میں نہیں ہوتا وہ جہنمی ہے جو نہیں جو اگر ایک مسلمان حکمران ہوگا اور وہ شرح نہیں امپلیمنٹ کرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ساڑے گا کیونکہ ایک مسلمان حکمران کا کام ہے کہ امپلیمنٹ کرے ٹھیک ہے تو مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ آپ کے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سسٹر کی گئی سسٹر چلی گئی سسٹر جلیبی بنانے آئی تھی جلیبی نہیں بنی تو وہ گئی آل رائٹ کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں پاکستانی منڈا جی جناب کیا چاہتے ہیں آپ مسٹر پاکستانی منڈا ہاں بھائی بلاک ہو جاؤ گے آپ کی بار میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں پہلے آپ آئے تھے میوزک میوزک چلا کے چلے گئے تھے آپ کو میں نے نکالا تھا اب کی بار بلاک کر دیے جاؤ گے آپ نہیں جی ہمارے پاس ایک نئے مسلمان آئے ہیں ان کا نام راہل ہے جی راہل دی مسلمان انمیوٹ کریں جناب راہل کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھیں سر جی سر کلمہ پڑھ کے دکھائیں ذرا کہاں یار ہندو ہوں میں بھائی بھائی کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھیں گے سر ارے بھائی ہندو ہوں میں ہاں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ لیں نہیں تو آپ بلاک ہونے لگے کیوں بھائی میں الگ بندہ ہوں یار ابھی تو لوگ کیا کر رہے اوکے لائف چیٹ میں جا کے پوچھیں بلاک کیوں ہیں پہ اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے لنک کلک نہیں کرنا صرف مسلم نے کرنا ہے پھر آ گئے ہیں بلاک نہ کرنا کیوں کر رہے ہو سامنے لکھا ہوا ہے میں نے میں نے اسپیشل بنائی ہے جو میں سامنے لکھ کے لگائی ہوئی ہے اب سامنے لکھ کے لگائی ہوئی ہے میں نے ہاں جی پاکستانی منڈا بولیں گے یا بلاک ہوں گے منڈا okay block A to Z مسلمان ہیں سر آپ ہلو جی سر آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے سر مسلم ہے آپ جی سر مسلم ہے آپ نہیں سر آپ محمد کتے سے بات کر رہے ہیں محمد کتے سے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں محمد کتا ایڈم کتا بول رہا نہیں نہیں میں محمد کتا بول رہا ہوں آمینا آمینا رنڈی کی رنڈی کی اولاد جی کتنا اچھا کتنا اچھا اچھا سوچتا ہے جی بالکل سر انفارچونیٹلی آج کل ایسا ہی آ رہا ہے میرے یسو یسو میرے یسو یسو ہاں محمد نے بھی یہی کہا تھا نا محمد یسو یسو کہتا رہتا تھا اس نے قرآن میں لکھ دیا تھا میرا یسو یسو چلیں اوکے آل رائٹ چلیں آگے چلتے ہیں sir waste of time okay now let's go forward اتنی سی بات ہے یار کسی کے پاس ویسٹ ٹائم ویسٹ کرنے کے علاوہ ان لوگوں پر کچھ نہیں ہے quite frankly they have nothing more than wasting times اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا میں پاگل کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک انہیں شریعہ چاہیے ان کو یہ نہیں پتا شریعہ میں وٹنس کس طریقے سے چاہیے ان کو یہ نہیں پتا کہ ریپ اور ایڈلٹری میں فرق کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ریپس کی سزا کیا ہے یہ ایک ایسی کامن چیزیں ہیں جو دنیا اسلام میں ہر وقت ہوتی رہی ہیں محمد کے ٹائم پہ ہوتی رہی ہیں and these people want sharia اور یہ صرف یہاں پہ آ کے گالیاں دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں دس از دا آف اسلام میں آپ کو اسلام اسلام کے اندر سے دکھا رہا ہوں اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو آ کے ہمیں بتا سکے کہ انہیں شریعہ کیوں چاہیے ہمارے فیضو فیضو صاحب بیٹھے ہیں کیا حال ویلکم جی لالا جی بہت بہت شکریہ اور ابھی یہ جو شریعت کی بات کی ہے نا آپ نے کہ انڈیا کے اندر لوگوں کو شریعت چاہیے شریعت چاہیے ایکچولی کیا ہے کہ انڈیا میں نا ایک اسپوک پرسن ہے بی جے پی کے سدھانسو ترویدی انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ انڈیا کے مسلمانوں کو شریعت چاہیے تو صحیح لیکن سول لو میں کرمنل لو میں نہیں چاہیے مطلب اگر میاں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو شریعت کے حساب سے فیصلہ ہو کورٹ اس میں دخل نہ دے لیکن اگر چور چوری کر لے کوئی مسلمان چور ہوا تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ عدالت میں ہوگا وہ شریعت نہیں کرے گی تو یہ ایسی ان لوگوں کی مکاری ہے سر مکاری نہیں ہے ہے نا بات یہ کہ ان کو شرح شریعت کا پتا نہیں ہے پرابلم یہ ہے اور میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو بتاؤں تاکہ یہ کم از کم شرح مانگنی اور شریعت مانگنا چھوڑ دیں کیونکہ اگر شرح شریعت مانگ رہے ہیں تو these are the realities of Islam عبد الحکیم آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دی پرمیشن دیں تاکہ آپ کو جوائن کیا جائے ہاں بھائی کیا کہنا ہے پاکستانی موسا موسا کیا کہنا ہے جی اچھا سر وہ میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو مسلم کے علاوہ کرسچنوں کے ساتھ آج کرتے ہیں وہ وہ کون سا دن ہے oh تمہیں پتا تم نے میرے پندرہ بیس منٹ ضائع کیے پچھلے صرف آ کے اور نہ بول کے سر مجھے oh, shit, man. چیٹ میں اگر تم یہ بات بولتے نا لوگوں کو ٹیکسٹ کرتے لائف چیٹ میں تمہیں کم از کم دس بندے یہ بات بول دیتے کہ کس دن نان مسلم نے جڑنا تم صرف لائف چیٹ میں بول دیتے یہاں پہ آ کے گھس کے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے دل تو میرا اب یہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں بلاک کروں اور تم زندگی میں کبھی نہ گھسو گے میرے چینل پہ ٹیوزڈے والے دن ٹیوزڈے والے دن نان مسلم اسٹریم ہوتی ہے جی منیش پانڈے جی اسلام کا قبول کیا سر آپ نے <laughs> جی منیش پانڈے انمیوٹ کریں سر منیش ہاں، کریں ہاں ہیلو جی سر اسلام میں کچھ نہیں کیا اسلام کیا لکھا ہوا آپ کے نام کے سامنے کیا چیز ہے فرنٹ پہ میرے نام آگے جی کیا لکھا ہوا پتا نہیں میرا نام ہی ہے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے لکھا بھائی لالا جی میں یار دیکھیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کتنا سمجھائیں ان لوگوں کو اب تو آپ نے بڑی سی اسکرین پر بڑا بڑا لکھ بھی دیا ہے کہ نان مسلم بلاک ہو جائیں گے نہ جڑیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا کیا کس قسم کے لوگ ہیں اصل میں جو میرے ریگولر ویورز ہیں نا ان کا فیضو بھائی ٹائم ضائع ہوتا ہے جو میں کانٹیکٹ سیکوینس بتا رہا ہوں وہ بتاتے بتاتے ان لوگوں کو ایڈ کر کے ان لوگوں کو بلاک کر کے ویریفائی کر کے اس میں میرا ٹائم ضائع ہوگا آئی ڈونٹ نو یہ کیا چاہتے ہیں لائک سیریسلی مجھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک اور سدھار جی آئے ہیں لگتا ہے یہ مسلمان ہیں جی سدھارتھ جی، آپ نے کب اسلام قبول کیا سر جی حضرت بولیے اوکے چلے اچھی بات ہے جی مسٹر عما ریاض جی عمائق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی انمیوٹ کر کے بولیں جی بولیے حضرت کیا یار تم شور سے ذرا سائڈ بھی آ کے بولو یار اوکے لیٹس گو فارورڈ یار اوکے ناؤ ہاں فیض بھائی سوری آپ نے کچھ کہنا تھا پہلے آپ کہہ لیں پھر میں اس کے بعد اپنا بات آگے رکھ چلتا ہوں بالکل میں کہوں گا لالا جی آپ کنٹینیو کریں اور یہ کافی انفارمیٹیو اسٹریم ہے تو مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ اگر نہیں ڈیفینڈ کر سکتے تو تسلی بخش ہو کر سنیں بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا اوکے اچھا اب اسلام میں ایک اور کانسیپٹ ہے جو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر گنا کیا ہے تو اس کو چھپائیں ٹھیک ہے اچھا یہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے گنا کیا ہے تو اس کو چھپائیں جی عمر لاسٹ چانس دے رہا ہوں آپ کو سر اگر آپ نے بولنا تو ہیلو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں کیا دس لوگوں نے اکٹھے بات کرنی ہے جی ہلو جی اب یہ شور ہو رہا ہے نا ذرا سائڈ میں آئیں گے تو ارے سر یہ ویڈنگ ہے شادی ہے اس کا سر میں اب میں تو اس شور میں آپ سے بات نہیں نہ کر سکتا پیچھے سے پٹاخے گولیاں چل رہے ہیں میں آپ سے بات کیسے کروں یا تھوڑی دیر بعد بات کر لینا آدھے گھنٹے بعد آ جانا ٹھیک ہے اوکے سر ٹھیک ہے تھینک یو عبد الحکیم کیا گند مچائی ہوئی ہے سر اسلام گند ہے تو پھر گند مچائی ہوئی ہے آپ نے مچائی گند سر میں تو اسلام سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو اگر اسے گند لگ رہا ہے تو پھر تو میں کیا کر سکتا ہوں سر ویسے ہاں گند تو ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن اگر آپ بھی اس بات پہ اگری ہیں تو پھر تو ماشاء اللہ زبردست ہو گیا سر ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی جو ہوتا ہے وہ میں دکھا رہا ہوں آپ ثابت کر دیں کہ میں نے غلط بولا سر کون سی بات ابھی تک غلط بولی ہے وہ بتا دیں مجھے تو ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں میں تم تو اسکرین شیئر کر کے کچھ بھی بتا سکتے ہو بک کھول کے بتاؤ ہاں تو آپ بھی بک کھولتے ہیں سر دکھا دیں مجھے جون سی میں نے غلط بات بولی ہے کھول دیجیے کیا ہوا آ گیا ختم ٹاٹا بائے بائے کمال ہے کمال ہے بھائی ویسے ویسے داد دینی پڑے گی ان کے کانفیڈینس کی مجھے لگ رہا تھا بندہ اسٹرونگ آیا ہے ٹکر دے گا آپ کو یار میں تو کمال ہے میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ بھائی نے بک کھولنی ہے بھائی خود ہی کھول کے بھاگ گئے اپنی میرا خیال تھا یہ بک <laughs> کھولیں گے اپنی کھول کے بھاگ گئے یار یہ کیا ہو گیا یہ تو بھائی کیا اچھا چلو ٹھیک ہے <laughs> اچھا ابھی تو میں شریعہ میں بھی نہیں گیا <laughs> ابھی تو میں قرآن اچھا جو شریعہ دکھانا تھا نا میں نے اس شریعہ کا بیک گراؤنڈ سمجھانے کے لیے قرآن ردیز سے جا رہا تھا کیونکہ شریعہ کو سمجھانے کے لیے لاسٹ ٹائم جو میں نے کیا تھا تو پرابلم یہ کہ کوئی بھی بندہ شریعہ پہ ٹریک جانے سے ڈرتا ہے مسلمانوں میں سے نا تو آئی واز لائک کہ ٹوڈے میں پہلے قرآن حدیث سے ثابت کرتے کرتے کرتے شریعہ پہ چلوں گا تاکہ انڈرسٹینڈنگ بہتر بلڈ ہو سکے لوگوں کی مسلمانوں کی بھی اور نان مسلموں کی but apparently seems like it کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ یو دے جس simply can not speak about it it's impossible for them and they know that very well ان کو ایکچولی میں ہنڈریڈ پرسینٹ پتا ہے اس چیز کا کہ یہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں اٹس امپاسبل اچھا جی عمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہیلو واپس آ گئے ہاں جی سر جی جی،, جی سر کیا کہنا چاہتے جی، کیا ٹاپک ہے سر ٹاپک یہ ہے کہ ریپ اور یعنی ریپ میں کیا فرق ہے قرآن اور مطابق اور شرح کے دیکھیے وہی ہے کہ جو ہے آپ اگر نکاح سے پہلے کسی مطلب اس کے ساتھ جو ہے ریلیشن میں ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ریپ سمجھے یہ ہے کہ مطلب جو ہے کسی کو ساتھ مطلب چھیڑ چھاڑ کرنا ہے کسی کو مطلب وہی کسی گہرے اور رحم کے ساتھ مطلب کچھ وہ کرنا ہے جس سے حکومت مطلب راضی نہ ہو سیکس کرنا نہیں ہوتا اس کے اندر زبردستی وہی مطلب وہی جس میں ایک کی چوائس نہ ہو اس کو اب ذرا قرآن میں مجھے ان دونوں کے اگینسٹ ذرا پنشمنٹ دکھا دیں یعنی ایک بندہ اگری ہو کے رضامندی کے ساتھ ایک ہوٹل روم کرائے پہ لیا اور ہوٹل روم میں جا کے سیکس کر لیا جی ٹھیک ہے اس کی سزا وہی ہے کہ ایک بندے نے ایک لڑکی کو اندھیری گلی میں پکڑا اس کی زبردستی اس کے کپڑے پھاڑے زبردستی اس کو چپیڑے مار کے مکے مار کے اس کے ساتھ سیکس کیا ریپ کیا اور اس کو وہاں پہ روتا ہوا بے یارو مددگار ننگا چھوڑ کے بھاگ گیا ان دونوں کی سزا ایک ہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں سر آپ نے کہا ان دونوں کی سزا ایک ہی ہے قرآن حدیث سے تو میں نہیں لے کر کے بتا سکتا ہوں جی کیونکہ میں نے قرآن حدیث سے تو میں نے اتنا نہیں پڑھا کہ میں اس کو کو آپ کھوج کر کے بتاؤں کہ یہ کس کی کی ہے اور وہ کس کی ہے جو مجھے مجھے زنا کی سزا معلوم ہے ہے وہ پتا ابھی آپ نے بات بولی ہے مجھے مت بتائیں کہ قرآن سے آپ ریلیٹ کر کے نہیں بتا سکتے جلیبی مت بنایا میرے ساتھ کیونکہ آپ ابھی بول چکے ہیں آلریڈی لائف سٹریم کے اندر کہ ان دونوں کی سزا ایک ہی ہے آپ بول چکے ہیں یہ آلریڈی میرے حساب سے ہے آپ کے حساب سے نہیں ہے آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ ان دونوں کی سزا ایک ہی ہے قرآن حدیث شرح تینوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک ہی ہے کیونکہ قرآن ریپ کو اور ایڈلٹری کو سیپریٹ نہیں کرتا حدیث ریپ کو اور ایڈلٹری کو سیپریٹ نہیں کرتا شریعہ میں اس شریعہ اسلامیہ میں لفظ ریپ لکھا ہی نہیں ہوا چند ایک ڈفرینٹ جگہ پہ لکھا ہوگا لیکن جو میجر بک ہے ہدایا کے اندر ایک دو جگہ پہ زنا بالجبر کے کچھ ریفرنسز آتے ہیں لیکن وہ بھی زنا بالجبر کو بالکل ویسے ہی ڈیل کرتے ہیں جیسے زنا کرتے ہیں تو at the end of the day آپ کے تمام اسکالر بھی اس چیز پہ اگری کرتے ہیں اور آپ نے بھی آ کے اگری کیا لیکن مجھے بتائیے کہ یہ دونوں ایک ہی کیسے ہو سکتے ہیں by the way before move forward Maria جی نے فائیو ممبر شپ گفٹ کی ہیں جن جن کو ملی ہیں ان سب کی طرف سے ماریا جی کا بہت بہت دھنیہ واد شکریہ تھینک یو جی سر ہلو جی سر ارے ہم آپ سے سر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایکس مسلم تھے یا پھر آپ کرسچن ہیں سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا ریپ کا لا ریپ کا لا فرق ہو جائے گا ایکس مسلم ہونے کی وجہ سے یا کرسچن ہونے کی وجہ سے نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اسی اس کے لیے نہیں اگر تو اگر تو وہ میرے میری آج کی اس والی بات سے کانٹیکس نہیں کرتا تو مجھے کانٹیکس کیوں چینج کر رہے ہیں بلا وجہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں اس لیے آپ کانٹیکس چینج کر رہے ہیں ارے پھنس گئے کیا سر ہم نے اتنا تھوڑی پڑھا ہے جو آپ بتا رہے ہیں ایک ساتھ چلیے یہاں پہ آپ کیا کرنے آئے ہیں سر ایک سزا نہیں ہے ایک سزا نہیں ہم یہاں یہ کرنے آئے کہ ہم جو ہے ایک آپ نے میں نے آپ کی اسٹریم دیکھی تھی اس میں جو ہے آپ نے ایک آیت پکڑی تھی جس میں جو ہے آپ یہ کہہ رہے تھے جس میں یہ یہ آیت اس کا ترجمہ تھا کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس پہ آپ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جو ہے جو جو خدا گمراہ کرے گا تو وہ تو شیطانوں والا کام ہے یہی تو آپ سے ہوا تھا ایک بار ہیلو کیا قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جی جی یہ آپ کی حدیثہ بتاتے ہیں اچھا۔ خدا جب چاہے گمراہ کرتا ہے جس کو ابھی آپ نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے ہاں قرآن کی آیت ہے نہیں نہیں قرآن کی آیت ہے حدیث ارے حدیث میرے منہ سے نکل گیا یہ قرآن کی آیت ہے اس پہ آپ لوگ کہتے تھے کہ خدا جو ہوتا ہے وہ جو ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کیوں کرتا ہے مجھے بتائیں گے آپ ہاں ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے آپ کو اس کا جو بیسک بھی آپ یہ جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کو اس کا بیسک نہیں معلوم ہے یہ آپ کو پتا ہے جو قرآن کی بیسک یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اس کا اظہار ہے کہ اللہ چاہے کر سکتا ہے اس کو قدرت ہے اس کا مثال ایسے ہے جیسے آپ کی یعنی اللہ گمراہ نہیں کرتا آپ میری بات تو سنیے میں پوچھ رہا ہوں اللہ گمراہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ قدرت میں بیان ہے اس کی گناہ نہیں کرتا ہے یہ خود کر سکتا ہے یہ قدرت ہے اس کی کہ وہ کچھ بھی کر دے وہ تو یہ بھی کر سکتا ہے آپ کو ابھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے لیکن پھینک رہا ہے یہ اس کی قدرت ہے کر سکتا ہے تو اس نے اپنی مطلب قدرت کا اظہار مطلب کیا جیسے کہ آپ کے پاس کوئی بیبی ہے آپ کی شادی ہوئے گی آپ کا بیبی اپنا ہوگا تو آپ اپنی بیبی کو زمین پہ پٹک سکتے ہو اس کو آپ جلا بھی سکتے ہو کچھ بھی کیونکہ آپ کو قدرت ہے لیکن آپ کرتے تو نہیں ہو تو یہ اس کی قدرت کا بیان ہے آپ کو بیسک چیز پتا نہیں ہوتی آپ لے کے بیٹھ جاتے ہو کہ ایسا ہی اگر میں آپ کو قرآن سے ثابت کر دوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو الٹی سیدھی آیت کا ترجمہ دے ہو کہ آپ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا کیا کیا ہو گیا پیچھے کیا کوئی چیز پتا چلا ہیلو سر کوئی چیز آپ کے پچھواڑے میں بڑھ گئی ہے کہ آپ رک نہیں رہے ہیں ہاں بولیے کیا کہہ رہے ہیں بڑی مہربانی اگر میں آپ کو قرآن سے ثابت کر دوں کہ اللہ نے لوگوں کو گمراہ کیا پھر کیا کریں گے لوگوں کو گمراہ کیا ہے جی پھر وہی بات آپ اب اپنی آیت سے دوسری آیت پہ چلے گئے آپ کی پہلے یہ وہ تھا کہ جو ہے گمراہ کرتا ہے اب آپ اس پہ اللہ گمراہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر وہی بات جو آیت اب آپ نے اس دن وہ کری تھی اس کو کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے شیطان والا کام ہے جی۔ وہ آیت میں جو ہے قدرت کا بیان ہے وہ گمراہ نہیں کرتا ہے قدرت کا بیان ہے کر سکتا ہے کر نہیں بھی سکتا ہدایت دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا ہے تو وہ وہ گمراہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا دیٹس دا سمپل کوشچن کیا وہ گمراہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے میں نے یہ پوچھا ہے کیا اللہ گمراہ کرتا ہے یا نہیں یار سمپل بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے پھر وہی بات آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ اس میں اس کی قدرت کا بیان ہے میں نے سمپل سی بات کر رہا ہوں قرآن کے مطابق کیا اللہ گمراہ کرتا ہے ہاں یا نہ کر سکتا بھی ہے نہیں بھی کر سکتا ہے اس کی اوکے اوکے وہ کر سکتا ہے اس کی قدرت ہے لیکن کیا گمراہ کرتا ہے قرآن کے مطابق ہاں یا نہ نہ کرتا کنفرم بات ہے آپ کی لاک کر دیا جائے چلیے لاک کریے چلے شکر تھینک یو سو مچ نہیں سر آپ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے گمراہ کیا اب میں لازمن ان کے لیے ہاتھ میں بیٹھوں گا تیری راہ پر یہ ہندی پڑھنی آتی ہے آپ کو ہندی میں کیا لکھا ہے جی۔, جی جی کیا لکھا ہوا ہندی میں اس نے کہا جو جس پرکار تو نے مجھ کیا گمراہ اوکے تو مجھے بتائیے سر قرآن ہاں۔ تو پھر مجھے بتائیں قرآن تو ڈائریکٹ بول رہا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور جس نے جس کو گمراہ کیا وہ آگے سے بول بھی رہا ہے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے میں آپ جی، ساری دنیا گمراہ کروں گا یہ آپ کس کو آپ شیطان کو کہہ رہے ہیں نا میں کب شیطان کو کہہ رہا ہوں قرآن بول رہے قرآن قرآن میں شیطان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ کے الفاظ ارے ارے آپ چپتے کیوں رہی ہیں یہ بات بتائیے کیا ہے یہ جو ہے یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کس کو شیطان کو کہہ رہے نا تو نے شیطان نے کہا کہ تو نے مجھ کو گناہ کیا ہے خدا سے ہاں تو قرآن بیان کر رہا ہے نا ہاں تو کیوں وہ شیطان ہی کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ شیطان نے جو ہے حکم نہیں مانا تھا خدا کا اس نے سجدہ نہیں کیا تھا شیطان کہہ رہا ہے تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اللہ نے کہا نہیں میں نے تجھے گمراہ نہیں کیا تو ارے اللہ نے تو اس کو اپنی وہاں سے جہاں جنت سے نکال دیا تھا نا کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا نہیں نہیں ابھی جنت سے نہیں نکالا ابھی ان دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں دونوں آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں ابھی جنت سے نہیں نکلا وہ میرا سوال سمپل یہ ہے شیطان نے کہا اللہ تو نے نے نے مجھے گمراہ گمراہ کیا کیا کہ اللہ کہا میں تجھے نہیں تو یہ تو بھائی جب کیوں اچھا یہ کیوں گمراہ کیا یہ آپ تو نہیں بتائیں گے تو پتا ہے ہم کو اوکے اگر آپ کو پتا ہے تو بات ختم تو بھائی بات یہ ہے سمپل کہ آپ کا قرآن اس بات سے اگری کر رہا ہے آپ کی بھائی یہی تو عادت ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو چیز آدھی بتاتے ہیں پوری کیوں گمراہ کیا کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا تھا اب جو حکم نہیں مانے گا تو وہ تو ہے ہی ہے اوکے چلو میرے جان کے ٹوٹے آپ کا دماغ جو ہے نا اتنا چھوٹا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکے میں اب آپ سے کیا بات کروں you are just baby baby baby you know is نہیں آپ کو ہے کسے کہتے ہیں آپ جو یہ جو توہین اور یہ اشارہ آپ کو جو ہے اس کا بالکل ڈر نہیں لگتا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اس کو اسی چیپٹر میں اسی چیپٹر میں اسی چیپٹر میں تھوڑا سا آگے جائیں تو اللہ کیا بتا رہا ہے اللہ اپنی قدرت ختم کر کے بول رہا ہے کیا بول رہا ہے اللہ کہتا ہے قدرت ختم ہو گئی یہاں پہ اللہ قدرت نہیں بتا رہا اللہ اسی آیت کو کنٹینیو کر رہا ہے جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے لوگ ہی خسارے میں پڑنے والے ہیں اب دیکھیں یہاں تک آتے ہیں اگر آپ پہلے شیطان کو گمراہ جی۔ کیا اس کے بعد اللہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ اپنے منہ سے بول رہا ہے قدرت کا بیان نہیں ہے جس کو وہ گمراہ کر دے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ جس کو زیادہ زیادہ ہاں، اس کو گمراہ کرتا ہے یہاں پہ ہاں، قدرت نہیں ہے ہے یہ کہاں لکھا کہ کس کو کر دیا ہاں جی تو وہی لوگ وہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں جہنم میں جانے والے ہیں تو اللہ جب تک گمراہ نہیں کرے گا تب تک وہ جہنم میں نہیں جائے گا ہاں تو یہ قدرت کا بیان ہے بھائی ایگزیکٹلی سو اللہ گمراہ کرتا تو جنت میں جاتا نا بڑا تو سارے جنت میں چلے جائیں میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے قدرت نہیں ہے یہاں پہ پلیز ڈونٹ بی سٹوپڈ کیوں نہیں قدرت ہے ثابت کیجئے آپ ثابت کیجئے قدرت نہیں ہے ہاں تو قدرت سے کر رہا ہے نا یہاں پہ لٹرلی کر رہا ہے جو آیت آپ نے دی تھی وہاں پہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت کرے جس کو چاہے گمراہ کرے وہ ابھی وہاں پہ قدرت بتائی ہے اللہ نے اپنی طاقت بتائی ہے یہاں پہ اللہ اپنی طاقت نہیں بتا رہا اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ہی گمراہ کر دے جس کو وہ گمراہ کر دے جنہیں وہ گمراہ کر دے وہی تباہ ہونے والے ہیں تو بیسیکلی بیسیکلی جس کو وہ ہدایت دے گا وہ جنتی جس کو گمراہ ہاں۔ کرے گا وہ جہنمی ہاں۔ تو جہنم میں لوگ جائیں گے نا تو تو پھر وہی بات کہہ رہے ہیں جہنم میں لوگ جائیں گے کہ نہیں ہدایت تو صاف صاف اتر چکی ہے نا ہاں جی جہنم میں لوگ جائیں گے کہ نہیں جو کون جائے گا جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے آپ کے سامنے آیت میں لکھا ہوا کس کو کیا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کیا وہ جہنم میں جائے گا ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا تب جب اس پہ کسی کا نام لکھا ہوتا کہ اس کو گمراہ کیا ہے یہ جائے گا تو وہ ہوتا کہ قدرت کا بیان نہیں آتا آپ کہہ سکتے ہیں تم پاگل آپ کیسے تمہارا دماغ صحیح ہے کر کے دیکھ بھائی پروف ہم کو دے دو کہ یہ قدرت گیٹ لاسٹ پاگل کا بچہ یار یہ دماغ ایسا ایسا لگ رہا ہے کہ جیب میں رکھ لیا نے جیب میں بھی نہیں رکھا ہے اسلام کے پڑھے لکھے لوگ مر گئے سارے کے سارے 1.8 بلین مسلمان مر گئے کیا پڑھا لکھا نہیں آ سکتا کیا مر گئے سارے یہ رہ گئی تم لوگوں کے بچے بھیج رہے ہو قدرت قدرت قدرت سیدھی لکھی بھی آئی جس کو سمجھ نہیں آ رہی اردو ہندی کو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو جی کیا کہہ رہے ہیں فید بھائی آپ دیکھیں لالا جی آپ نے اس سے قبول کروایا تھا کہ کیا اللہ گمراہ کرتا ہے پہلے تو وہ گیم ڈالتا رہا کہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے فائنل اس نے بول دیا تھا کہ ہاں, ہاں۔ مجھے دکھاؤ کیا اللہ گمراہ کرتا ہے ٹھیک ہے آیت کھلنے کے بعد پھر بھی قدرت پہ آگے ٹک گیا کیا یار کیا لیول ہے ان کا اینیو نہیں جی ہمارے پاس ایک اور نئے مسلمان آئے موہت سنگھ جی موہت سنگھ جی اسلام کب قبول کیا آپ نے موہت سنگھ جی پہلے بھاگ گئے اسلام کی قبولیت سے اوکے ختنا ہاں، کروا کے پھر آئیں گے اور رائٹ آگے چلتے ہیں جی یہ تو ایک اور بے وقوفی تھی بیچ میں آ گئی تھی سکون ہو گیا لو جی ساڑھے تین ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میں لوگوں کے ٹائم کا فائدہ رکھتے ہوئے اس وقت فورن سے پہلے آپ لوگوں کو کمپلیٹ ریفرنس دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ نان مسلم تیار ہو جائیں کیونکہ کل کی میری اسٹریم میں ایک خاتون آئی تھی ایک لیڈی آئی تھی خاتون تو نہیں آئی تھی ایک لیڈی آئی تھی بچی I don't know teenage سے ذرا بڑی ہوں گی ٹوینٹیز میں ہوں گی وغیرہ وغیرہ سم تھنگ لائک دیٹ یار کیا زبردست اس نے ڈبیٹ پوائنٹس رکھے تھے کسی مسلمان سے ڈبیٹ کرتے ہوئے لٹرلی اس نے میرا دل جیت لیا تو لہٰذا مجھے اور بھی شوق ہو گیا کہ میں نان مسلموں کے آگے کو ہتھیار دوں یہ والے ڈبیٹ ہتھیار دوں تو I am more confident now کہ جو میرے فیملی ممبرس ہیں وہ محلے گلی میں بات کر رہے ہیں ہر گلی سے ایڈم سیکر جب نکلے گا نا اس وقت اس کلٹ کا خاتمہ ہوگا اور وہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے میں اس کی اس کی کٹنگ ڈالوں گا جو اس نے میری نان مسلم میں آ کے بولی تھی wow I was amazed I was amaze کس طریقے سے اس نے ڈسکشن کیا تھا کہ ایون اس چھوٹی سی بچی کو وہ مسلمان کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ میرے مفتیوں سے بات کر امیجن کرو وہ چھوٹی سی بچی کے آگے مجبور ہو گیا تھا وہ مسلمان کہنے کے جاؤ میرے اسکالر سے بات کرو ہر گھر سے ایڈم نکلے گا میں بول رہا ہوں یہ بات آج سے دو سال پہلے بولی تھی جس دن ہر گھر سے ایڈم نکلے گا اس دن اس کلٹ کا خاتمہ ہوگا دیٹس دا ریالٹی سو میں آپ لوگوں کو ہتھیار دیتا ہوں یہاں پہ وہ ہتھیار جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ڈبیٹ کے اندر سو so ان ہتھیار کو اپنے پاس رکھیں موہت سنگھ جی آئے ہیں موہت سنگھ جی اسلام کا قبول کیا آپ نے sir hello actually I am not Muslim I want to tell you one thing that your Discord link is expired okay میں بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ نان مسلم نہیں ہے ہیں نہیں ہے دیکھا سی وٹ کین آئی سے بھائی ٹھیک ہے آتے جاؤ بلاک ہوتے جاؤ بہت اچھا کرتے جا رہے ریمبو جی آئے ہمارے ساتھ جی سر آپ نے کبھی اسلام قبول کیا حضرت اوکے ریمبو صاحب خود ہی چلیں گے ایک چھوٹا سا بات بولوں لالا جی جی سر جی ہندوستان کے اندر ایک دہشت گرد کو سپورٹ کرنے کے لیے نارا بنا تھا وہ نارا کچھ ایسا تھا کہ تم کتنے افضل مارو گے ہر گھر سے افضل نکلے گا لیکن اب ایک نیا نیا نارا بن رہا ہے تم کتنے ایڈم روکو گے ہر گھر سے ایڈم نکلے گا الحمد للہ الحمد للہ بے شک بے شک بے شک بے شک نو نانسن اسلام جڑے ہیں جی حضرت اسلام کو جانتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر نہیں اتنا تو میں نہیں جانتا میں کوئی لڑائی کرنے بحث کرنے نہیں آیا ہوں لیکن ایک آدھ کو نہیں نہیں آپ کے ایک آدھ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک بات تھی وہ یہ کہ شریعہ جو ہے وہ یہ اب میرے لیے بڑا مشکل ہے بیک اینڈ فورٹ جانا میں فون کے اوپر ہوں تو میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک ہارورڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا ہیومینیٹیرین اس کے اوپر انہوں نے I don't care about humanitarian people I care about شریعہ ہیئر ان ان ہیئر ہم شریعہ اور اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر ریپسٹ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے تو یہ جو بات ہے کہ ریپ اور زنا جو ہے وہ اس اس کا کا ڈفرنس مجھے اتنا نہیں پتا کیوں نہیں پتا آپ لوگ مسلمان ہو آپ لوگوں نے بیسک شرح نہیں پڑھی اپنی کیوں ایک کتاب بہت پہلے پڑھی تھی شرح کے بارے میں تو لیکن اس کے اندر ریگارڈنگ سریا یہ کنفیوژن بہت ہے کیونکہ ایک کوئی کنفیوژن نہیں ہے آپ کے کلر جو نا نا آپ سٹوپڈ بات کر رہے ہیں you are saying the stupid thing confusion آپ کو قرآن کے بارے میں ہے کنفیوژن آپ کو حدیث کے بارے میں ہے وہاں پہ کنفیوزنگ آئے اور کنفیوزنگ حدیثیں ہیں شرح تو ان چیز کو سیدھا کر دیتا ہے وہ ان کنفیوژن کو کلیئر کر دیتا ہے کیونکہ شرح کا مطلب ہوتا ہے لا لا بنانے کے لیے ایبسلیوٹس کا ہونا ضروری ہے قرآن میں ایبسلیوٹس نہیں ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو کتنے پیسے کی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے کہ الٹا ہاتھ کاٹنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا پہلی دفعہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا ہے دوسری دفعہ چوری کرے تو پاؤں کاٹنا ہے کہ دوسرا ہاتھ کاٹنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہاتھ کس نے کاٹنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا لوگوں کے سامنے کاٹنا ہے یا اکیلے میں کاٹنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا لیکن اگر آپ شراب پڑیں گے تو وہاں پہ ہر چیز ایبسلوٹس میں ہے جی۔ اتنے پیسوں سے زیادہ کی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹنا ہے لوگوں کے سامنے کاٹنا ہے جو ہاتھ کاٹے گا اس کی شکل نظر آنی چاہیے کہ نہیں نظر آنی چاہیے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس چار اسکول آف تھاٹ ہے میجر امام شافی اسکول آف تھاٹ جس مطلب شافی کہا جاتا ہے امام ہمبل مالک امام مالک جسے مالکی کہتے ہیں اور حنیفہ امام ابو حنیفہ کی طرف سے ان چاروں نے آپ کو چار اسکول آف تھاٹ دیے ہیں جہاں پہ چیزوں کو کلیئر کر کے ان کے اوپر فک لکھ دیے اور فک کے اوپر شرح بن گیا جس جگہ پہ چاروں متفق علیہ ہیں وہ آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے جن چیزوں کے اوپر ٹائنی مائنی ڈیٹیل کے اندر فرق آ جاتا ہے فار ایگزامپل تین گرام سونے جی۔ کے اوپر ہاتھ کاٹنا ہے یا تین گرام سونے سے زیادہ کی رقم کے اوپر ہاتھ کاٹنا ہے یا چھ گرام سونے یا اس سے زیادہ کی رقم کے اوپر ہاتھ کاٹنا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے یہاں پہ آپ مالکی کو مان لیں یا شافی کو مان لیں آپ کی مرضی ہے لیکن ہاتھ کاٹنے کا ہے اور منیمم یہ رقم ہونی چاہیے پھر ہاتھ کاٹنے کا ہے تو شرح میں ابسلوٹس ہیں قرآن میں ابسلوٹ نہیں ہے حدیث میں ابسلوٹ نہیں ہے سو ڈونٹ ٹیل می کہ شرح میں کنفیوژن ہے آپ کے اسکالرس نے آپ سے جھوٹ بولا آپ جھوٹ سنتے گئے کبھی آپ نے خود پڑھا ہی نہیں you have no bloody idea what شرح شرح ادھر سے اپنے وہابی ازم سے نہیں نکلا ہے شرح کون کس الو کے پٹھے نے کہا امام شافی وہابی تھے امام ہمبل وہابی تھے امام ابو حنیفہ وہابی تھے کیا کہہ رہے ہیں آپ کس نے کہا کون سا قرآن پڑھتے ہیں کون سی لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے اور کس نے لکھی ہے وہابی ازم کہاں سے آ گیا وہ ایک میری اتنی اسٹڈی تو نہیں ہے اس کے اندر لیکن ایک اچھا، دیکھیں یہ یہ جو جو آپ آپ نے اسٹیٹمنٹ بولا نا اگر یہ آپ میرے ساتھ پہلے بولتے تو میں آپ کو اس طرح ڈانٹتا نا میں چاہتا ہوں کہ جو مسلمان میرے پاس آتے ہیں نا اگر ان کے پاس نالج نہیں ہے نا تو سے کہ میرے پاس نالج نہیں ہے میں ان کے ساتھ ٹیچ کروں گا انہیں ایکسپلین کروں گا انہیں سمجھاؤں گا لیکن اگر آپ آتے ہیں نا میرے پاس ایک ورڈکٹ لے کے اور اس ورڈکٹ کو بیک نہیں کر سکتے now have a problem because آپ مجھے بتا رہے ہیں ایک چیز without having a knowledge and information you understand what sung آپ مجھے کہیں مجھے نالج نہیں ہے دیٹ از فائن بلکہ بہترین ہے بلکہ آپ سنیں now is time for you to learn تاکہ آپ اس کلٹ سے باہر نکل سکیں نہیں پرسنلی مجھے میں نے اس کے اندر زیادہ ریسرچ نہیں کی ہے میں نے ابھی آپ کی سنتے سنتے ہی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ایک آدھ چیزیں تو مجھے دو سورسز نظر آئیں ایک تو ہارورڈ یونیورسٹی کا جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں سر فرگیٹ جی۔ ہارورڈ یہ لیٹسٹ مسلمان جو ہارورڈ میں جا کے آرٹیکل لکھ دیتے ہیں I don't care about them sir لیتے ہیں مفتی الزر سے بنتے ہیں یا ہارورڈ سے بنتے ہیں فتوا جو پاس کرے گا وہ ہاروڈ یونیورسٹی والا بندہ فتوا پاس کرے گا یا الزر یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی فتوا پاس کرے گا کا سو جب میں آپ سے بات کروں گا تو میں ہارڈورڈ والے بندے کی بات کروں گا یا جب میں آپ سے سائنس کے اوپر بات کروں گا نا میں ہارورڈ یونیورسٹی کے بندے کی بات کروں گا جب میں آپ سے اسلام کی بات کروں گا تو ایجپشن یونیورسٹی الزر کی بات کروں گا کیوں because at the end of the day مفتیحان یہاں سے نکل رہے ہیں ہارورڈ سے نہیں نکل رہے ہیں وہ پتہ کیوں ہے وہ آرٹیکل ہیں آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تاکہ ویسٹ میں پہلے اسلام پھیل جائے ہاں۔ جب پھیل جائے گا ان کو اچھا اچھا اسلام دکھا دیں گے جب بہتر ہو جائے گا تب مفتیان آئیں گے اور صحیح طریقے سے ڈنڈا پہ لیں گے تو ایک سوال میں آپ سے پوچھوں اور اسلامک لا میں کیا فرق ہے ایک ہی چیز ہے وہ عربک کے اندر لا کو شرح کہتے ہیں اچھا تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قانون الاسلام قانون الاسلام اور شریعہ جو ہے وہ شریعہ الموسا شریعہ المسیح اور شریعہ لا ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ موسا کا دیا ہوا قانون عیسیٰ کا دیا ہوا قانون محمد کا دیا ہوا قانون تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ میں لیکن شرح ہے اسلامک لا شرح لا اسلامک دا لفظ شرح کمس فروم دا ورلڈ لا تو تو اسی لیے اس کو شرح اسلامیہ کہتے ہیں پاکستان میں تو نہیں ہے نا شریا ہے شریعہ چیز نہیں ہوتی آپ کہہ رہے ہیں لا لا اچھا۔ لا لا مت کہیں لالا لینڈ میں رہیں گے اگر آپ لالا کہیں گے شریا کے ساتھ لا لگا دیں گے تو ایک ہی لفظ ہے آپ کبھی کہتے ہیں پجن کبوتر یا کبوتر پجن نہیں پھر تو شریا کے ساتھ لا کیوں لگا رہے ہیں یا تو لا کہیں یا شریا کہیں یا تو اسلامک لا کہہ دیں یا کہہ دیں شریعہ بائی ڈیفالٹ لوگوں کو پتا اسلامک لا ہے ورنہ کمپلیٹ ورڈ ہے شریعہ اسلامیہ یعنی کہ اسلامک لا لیکن اگر آپ شریعہ لا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے لا لا جس طرح ہوتا ہے کبوتر پجن سکائے آسمان ایک ہی سینٹنس میں آپ سکائے اور آسمان ملیں گے کیا آپ نے سکائے آسمان کو دیکھا ہے نہیں بھائی یار سکائے آسمان دونوں چیزیں کٹھی کو یوز کر رہے ہو آسمان کہہ لو یا سکائے کہہ لو yeah. چلے لا ہے تو سعودی عرب میں پاکستان میں اسلام سے لے کے لا میں کوئی فرق ہے یا دونوں میں ایک ہی بالکل ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے کسی نے بھی کسی نے بھی کمپلیٹ لا امپلیمنٹ نہیں کیا اس وقت یونائٹڈ نیشن وغیرہ کی وجہ سے ایوری مسلم کنٹری جو انڈر یونائٹڈ نیشن لا ہے وہ ہیومینٹیرین ایکٹس جو انہوں نے کریٹ کیے تھے after the second world war جس کی وجہ سے اسلامک قانونوں کو اسلامک کنٹری سے ہٹنا پڑا یونائٹڈ نیشن کے اندر آنے کے لیے ورنہ یوناٹیڈ نیشن کہہ رہا تھا کہ یہ نان ہیومینیٹیرین ایکٹس ہیں فار ایگزامپل ہاتھ کاٹ دینا چوری پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے یوناٹیڈ نیشن کے انڈر تجارت کرنی ہے اور پارٹ آف یو این بننا ہے تو آپ کو یہ قانون ہٹانا پڑے گا کیونکہ یہ نان ہیومنیٹیرین ہے اور ہم ہیومنیٹیرین ہیں اس وجہ سے سلیوری ختم کرنی پڑے گی اسی لیے سعودی عربیہ سے بھی سلیوری ختم کرائی گئی ورنہ یہ لوگ ٹریڈنگ نہیں کر سک رہے تھے اسی وجہ سے کنگ ساؤد کو ہٹا کے کنگ ساؤد کو لایا گیا تھا حجاز کے اوپر کیونکہ ساؤد جو تھا وہ امریکنوں کا پٹھو تھا تو انہوں نے کنگ ساؤد کو یہاں پہ لے کے آئے اور اس کی فیملی کو لے کے آئے تاکہ حجاز کو سعودی عرب بنایا جائے تو بیسیکلی اسلامک شرح میں سے چیزوں کو ریڈیوس کیا گیا ہٹایا گیا تاکہ اسلام جو ہے وہ ہیومنیٹیرین بن جائے کسی حد تک کسی حد تک تاکہ چارٹر کے اندر آ سکے یو این کے that is why otherwise جب تک سعودی عربیہ حجاز تھا تو وہاں پہ ہاتھ کاٹے جا رہے تھے وہاں پہ سلیوری جو ہے سب سے اینڈ میں ختم ہوئی نائنٹین ایٹیز میں کہیں جا کے سلیوری ختم ہوئی ہے سعودی عربیہ کے اندر نائنٹین ایٹیز میں یعنی آپ کہیں تقریباً چالیس سال پہلے تیس سے چالیس سال پہلے تو آپ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے اب نہیں کرتے ہاتھ سعودی عرب اب نہیں کرتے thanks to the U N اچھا تو میرے تو بھائی صاحب گئے تھے وہاں انہوں نے کافی ہاتھ پات کرتے ہوئے دیکھے میں نے میں تو خیر عمرہ کرنے گیا تھا میں دیکھ لیکن یہ کہ جو ریسنٹ چینج ہے اس کا مطلب جی سر <coughs> آگے چلیں نیکسٹ اب آپ کو نہیں پتا نا تو آپ سن لیں اب وٹنس اب ریپ کے اوپر آ جاتے ہیں سیدھا اگر آپ ریپ کریں گے جی۔ کسی کا تو لڑکی کو کیا پروڈیوس کرنا ہے اب آپ چپ کر کے سنتے جائیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں لگتا میں آپ سے بحث نہیں کروں گا لمی ٹیل میرے اتنے ویور جس جی۔ بیٹھے ہیں رن ٹائم پہ میں ان کو بتا دوں گا لو بھائی غور سے سننا doing some some let's just learn thing so میں آدھا گھنٹہ لوں گا اور ٹرائی کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو طریقے سے بتاتا چلوں جی۔ اوکے بھائی آپ لوگ میوٹ کر لیں پلیز نان سینس اسلام یہ ایک آرٹیکل دینے لگا ہوں آپ کو کوٹنگ دا لا کے اوپر ٹھیک ہے یہ آرٹیکل اس لیے دینے لگا ہوں کیونکہ یہاں پہ اسلامک آرٹیکل ہے یہ میں فتوا نہیں دے رہا یہاں سے میں آپ کو صرف سکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے مسلمان ویسٹ میں ڈسیو کرتے ہیں اوکے وہ کہہ رہے ہیں does a woman needs four witness to proof rape کیا ایک عورت کو چار وٹنس چاہیے ریپ پروف کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں it happens to be very unfortunate of us the Muslim to have a very serious misconception of our own sharia Islamic ruling and law not only the average Muslim but the Muslim who calls them some scholars of Islam are also party to spreading misconception and what is the misconception that does a woman needs four witness and the answer in very short is no نہیں جی انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ تمام اسکالر دنیا جہان کے جتنے بھی اسکالر ہیں ان میں ایک مسکنسپشن ہے مسکنسپشن کہتے ہیں غلط کنسپشن ایک غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور وہ غلط انفارمیشن یہ پھیلا رہے ہیں کہ کیا ریپ کرنے کے لیے بھی عورت کو چار وٹنس چاہیے کہتے ہیں نہیں چاہیے بالکل نہیں چاہیے بالکل جھوٹ ہے اچھا کیسے جھوٹ ہے بھائی اوکے وہ کہتے ہیں sharia does not require woman to produce eye witness order to corroborate her statement when she is rape وہ کہہ رہے ہیں ریپ کرتے وقت اس کو چار وٹنس پرووائڈ نہیں کرنے کیوں نہیں کرنے ناف the charge of action moreover even after where upon innocence and word and all so یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے سو بیسیکلی فور وٹنس جو ہیں ہاں میں نے اس کا ریپ کیا ہے you need to understand this thing problem کہاں پہ آتی ہے وومین نے ایک عورت نے ایکیوز کیا فیضو کو کہ فیضو نے میرے کو ریپ کیا اب اگر فیضو آ کے کہتا ہے ہاں میں نے ریپ کیا ہے دیٹ از گڈ فائن لہذا ریپس کو کچھ اور پروو نہیں کرنا کیونکہ فیضو نے اگری اپون کر دیا لیکن اگر فیضو اگری اپون نہیں کرتا اب وومین کو اسی کوڑے لگیں گے حد کے کہ اس نے ایک چیسٹ بندے کے اوپر غلط بات پھینکی ہے غلط بات پھینکی ہے ماشاء اللہ پرابلم یہ ہے کہ اب اس عورت کو اسی کوڑے پڑیں گے وومن نے کہہ دیا ہاں ہم نے تیری بات مان لی بلاؤ فیضو کو فیضو کہتا نہیں میں نے تو ریپ نہیں کیا ایک ریپ سلا بولے گا کہ اس نے ریپ کیا ہاں فیضو کو کتے بھی کاٹا ہے کہ وہ کنفیس کر لے گا فوراً ایگزیکٹلی <laughs> اگر وہ کنفیس نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کیا ہوگا بلا لڑکی کے اوپر اسی کوڑے پڑیں گے جی اوکے یہاں سے ہم آگے چلتے یہ تو کوئی سینس نہیں بنتا سر آپ اسلام سے پوچھنا سینس بنتا کہ نہیں بنتا آپ کو ایک اور میں اس بات دکھاتا ہوں ایک اور آرٹیکل ادھر جانے سے پہلے سنتے سنتے سنتے جائیں جائیں جائیں آپ اسلام اسلام okay his wife claim she was rape اس کی بیوی یہ بتایا ہے کہ ریپ کیا گیا بہت بڑا گناہ کر دیا کیونکہ ریپ کرتے ہوئے بیچاری انسائٹ بھی ہو گئی تھی اس کا جب ریپ ہو رہا تھا تو انسائٹ بھی ہو گئی تھی اور اس نے یعنی کہ ریلیز بھی کر لیا تھا آگے بتائیں گے جس کو اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا کہ میں تو اسے بچ نہیں سکتی تو اس نے جو کرنا کر لے لیٹس ریڈ کوشچن فرسٹ تاکہ آپ لوگوں کلیئر ہو جائے میں ہم یہ آرٹیکل پڑھ نہیں سکتے I'm a Muslim immigrant in North America. 18 years ago, I was newly married. 18 سال پہلے میں نیا نیا married ہوا تھا North America میں رہتا ہوں. And had to go out to the town business. My wife told me that during my absence, میں شہر سے باہر گیا تو میری absence میں, someone got into the house and just kissed her. تو ایک بندہ آیا اس نے اسے چمی گی. But then left, telling her that she is too young. لیکن پھر وہ چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ تو وہ چھوٹی ہے. But now after 18 years of her marriage, she is telling me that yes, she was raped by him. اور 18 سال بعد وہ مجھے بتا رہی ہے کہ اس بندے نے میرا rape کیا تھا. The man had sexual with her several times that day اس اس بندے نے کے ساتھ ملٹیپل ٹائم اسی دن سیکس کیا ڈیورنگ دا لاسٹ ملٹیپیور she could not hold back and had orgasm several time جب اس نے اس کے ساتھ ملٹیپل ٹائم سیکس کیا پہلی دفعہ سیکس کیا اس نے چھڑانے کی کوشش کی دوسری دفعہ سیکس کیا اس نے چھڑانے کی کوشش کی تیسری دفعہ سیکس کیا اس نے چھڑانے کی کوشش کی ملٹیپل ٹائم جب چوتھی پانچ دفعہ سیکس کیا تو شی واز لائک کہ یار اب میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں میں میں مجبور ہوں مجھے باندھ دیا گیا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں شی گیو ان اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا کر لے بھائی چونکہ اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کو چھوڑنے کی کوشش کرنی تو اس کو آرگیزم ہوا female organism from him and hug them kiss them since the man was a rapes he never came back afraid of getting cause کیونکہ وہ بندہ ریپس تھا تو وہ کبھی دوبارہ نہیں آیا I feel devastated from this incident and very upset that she did not tell me for 18 years and I was kept in dark. Now let's go here. اگر آپ کی بیوی نے آپ کو نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا ہے سون امیجن مجھے نہیں پتا کہ ریپ وکٹم کے ساتھ مینٹل کنڈیشن کیا ہوتی ہے اس وقت آئی ڈو ناٹ نو نہیں پرابلی لیکن آپ اگر ایک لڑکی کو پکڑ کے اس کو مسلسل ریپ کرتے ہو صبح سے لے کے شام تک تو جی۔ ہم کہتے ہیں گیو ان کرنا لیکن اللہ کی نظر میں اور اسلامک اسکالرس کی نظر میں جیسے ہی اس نے گیو ان کیا چاہے اس کا پچاسویں دفعہ سیکس ہو رہا تھا ڈز ناٹ میٹر اس ٹائم پہ اس نے گناہ سرزد کر لیا اور اس نے ایڈلٹری میں آ گئی Oh, کیونکہ تمہارے سوال میں تم نے بتایا نہیں کہ اس کو باندھا کیا تھا لہذا یا اس کے پاس ویپن تھا لہذا کچھ نہیں کہا جا سکتا لہٰذا اس نے زنا کیا ہے case she clearly did not try to defend herself then what should we do now warn her about Allah and last day اللہ اچھا وہ بندے نے جو حرکت کی ہے جو گھر کے اندر گھسا ہے جس نے ریپ کیا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بولا گیا نان سینس میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں terrible punishment dictated by sharia for the married persons which is بیوی کو ریمائنڈ کر پتھر مار کے مار دینا چاہیے تھا سولن امریکہ میں رہتی اس لیے بچ گئی after warning her in this fashions there is nothing wrong with her and your marriage shall be valid it seems most likely that this woman is indeed sorry what she did and has repented because she is the one who brought this up to you after this has been forgotten and she has told you about it perhaps this is because the guilt conscience since the desire to seek forgiveness from her husband the sin that she committed when she was very young and living in ignorant environment of america and when she has restricted being attacked then soften is nothing like the sin of a woman who goes out of the commit and plans to do deliberately our advice is if this woman is now now righteous and and truly regrets what she did, then you you you should should forgive her, her, her, especially as may have children who will suffer by the the the divorce. At time, continue to teach keep an eye on not stay away from home too long. We ask Allah for repentance. لیں جی یہ آپ کو جواب ملا اسلام اسلامک شرح کسی بھی صورت میں ریپ ریلٹی کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتی کر ہی نہیں سکتی ہمارے پاس بابا بابر آزم صاحب کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی woman is clearly guilty should be stone to death الحمد للہ Finally, I want to address the sorry matter that you referred to the second part of the question, which is the fact that you no longer want to go to the mosque to pray because the crisis that you are facing, this is very strange whatsoever, etc., etc. It has nothing to do with the question. This is how it is. یہ دیکھیے ایک اور آرٹیکل بفور ہم آگے چلیں جی punishment in Islam of rape punishment of rape in Islam ruling what is the ruling of crime in rape what is rape rape in Islam what is rape rape کیا ہے I don't need to read that rape in Islam کیا ہے I don't need to read that that's not even the point punishment of rape the punishment of rape in Islam is same as the punishment of زنا اسلام ڈسٹنگوش کر ہی نہیں سکتا ریپ اور ایڈلٹری میں از ڈسٹنکشن کیوں کیوں یعنی کہ اگر فیضو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا کے ایک ہوٹل کو رینٹ کر کے اس کے ساتھ بیڈ کے اوپر سیکس کرتا ہے سکون سے دونوں ہراضی جو ذاکر نلائک کہتا ہے نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی ذاکر نلائک بولتا ہے بار بار تو ہاں۔ فیضو ایسے کرے ورسز فیضو ایک گلی میں جائے جا رہا ہے رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی گزر رہی ہے پو لڑکی لگ رہی ہے پکڑ لیتا ہے فیضو اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کو وہاں پہ لٹا کے اس کو چپیڑے مار مار کے کے اس سیکس کرتا ہے اس میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام کے مطابق جی۔ اگر فیضو انمیرڈ ہے اگر فیضو انمیرڈ ہے تو دونوں صورتوں میں فیضو کو سو کوڑے پڑیں گے اور ہاں۔ ملک بدل کر دیا جائے گا ایک سال کے لیے کم از اور, اور اگر فیضو میرڈ ہے تو دونوں صورتوں میں فیضو کو پتھر مار مار کے مار دو ایکچولی <laughs> میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ شادی شدہ زانی کو تو رزم کرنا ہے لیکن اگر جو بندہ ان میرڈ ہے کوارا لڑکا ہے اگر وہ کسی لڑکی کی ہاں مطلب ہنڈریڈ لیسز یعنی سو کوڑے مارو اگر وہ رضامندی سے کرتا ہے لڑکی کی رضامندی سے لڑکا لڑکی دونوں کرتے ہیں اپنی رضامندی سے تو بھی سو کوڑے اور اگر وہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے یعنی ریپ کرتا ہے تو بھی سو کوڑے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں <laughs> یار اگر اگر اچھا۔ ایسا ایسا قانون میں کہہ رہا ہوں دنیا میں نافذ ہو جائے تو آپ آپ کو پتا ہے لالا جی پھر کیا ہوگا کیا ہوگا یار آپ خود ہی سوچے نا یار یا تو گلی گلی میں لڑکیاں ہاں ذلیل لوگ خوار ہوں گی کوئی بھی پکڑ کے کر دے گا سو کوڑے کھا لے گا نہیں نہیں کرے گا ابھی سو کوڑا کا بھی میں بتا دیتا ہوں اب وہ جو ریپسٹ عورت ہے she has to produce so what four witnesses اب اگر وہ فور وٹنس پروڈیوس نہیں کر سکتی فیضو آزاد لڑکی کو پڑھیں گے اسی کوڑے اب وہ لڑکی اگر پروف اسلامک شرح میں ریپ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ لڑکی ریپ پروف ہی نہیں کر سکتی لہذا کوئی لڑکی آتی نہیں ہے کہنے کے لیے کہ میرا ریپ نہیں ہوا آپ کو اسلامک شرح میں آپ کو ریپسٹ لڑکیاں ملیں گی نہیں کیوں نہیں ملیں گی شاید ہی کوئی ایک ادا واقعہ نظر آیا آپ کو کیوں نہیں نظر آتا کیونکہ جیسے ہی ریپ ہوئی ہوئی لڑکی سامنے آتی ہے کہ مجھے ریپ کیا گیا ہے اوکے بلاؤ کس نے ریپ کیا ہے یہ فیضو نے ریپ کیا ہے فیضو آئے گا میں نے تو نہیں کیا سر میں نے تو نہیں کیا سر جھوٹ بول رہی ہے اس کو کو ثابت کرے فور وٹنس لائے چار وٹنس لائے چار وٹنس نہیں لا سکتی اسی کوروں کی حد پڑے گی لڑکی کو ایک بیچاری کا ریپ ہوا اوپر سے بیچاری کو اسی کوڑے پڑیں گے تو آپ کو <laughs> اسلامک شرح میں ریپسٹ لڑکیاں نظر ہی نہیں آئیں گی وہ ریپ کرواتی ہے ان کے ریپ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ان کے ریپ نہیں ہوتے ریپ ہوتے ہیں لیکن وہ سامنے آئی نہیں سکتی کیسے آئیں گی یہ بھی ٹھیک ہے یار یہ تو یہ تو الٹا قصہ ہو گیا مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہ ایک کہاوت ہے نا جس کا جی۔ ریپ ہوا ہے اسی کو اسی کوڑے پڑیں گے exactly in our view the man who rapes a woman whether she is a virgin or not she is a free woman must pay dowry اچھا ڈاوری دینی ہے اسے پیسے دینے کی ہاں میں نے تجھے سیکس کر لی ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ نے یہ آپ نے ایڈلٹری میں بھی دینا ہے اور ریپ میں بھی دینا ہے اگر پروف ہو جائے گا آپ نے کیا in the case of woman whose force rape she is free woman the one who force must pay dowry once again پیسے اسے پھر بھی دینے ہیں کیونکہ آپ نے اس کا سیل پھاڑ دیا تو آپ نے اسے پیسہ دینا ہے شافی مذہب کے مطابق ابو حنیفہ کے مطابق حد punishment is to be carried out on ادھر رہ گیا and but dowry is not obligatory لیکن پیسے دینا حنفی فقہ میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے the evidence of whether what she says ہد punishment and dowry are to رائٹینسٹ اب کلیئرس کیسے دیکھتے ہیں ادروائز شاٹنگ پروف ہو جاتی ہے کہ اس نے اسکریم کیا اور شاؤٹ کیا کسی طریقے سے پروو ہو جاتی ہے تو چار وٹنس نہ ہونے کے باوجود منیمم پنشمنٹ مل سکتی ہے ریپس کو فیضو کو ورنہ نہیں لہذا گلی میں اندھیرے میں کیا ہے جہاں پہ شاؤٹنگ اور سکریمنگ بھی نہیں ہوتا تو اس کے اوپر اسی کوڑے ریپ ایٹ گن پوائنٹ یہ بکواس ہے کچھ نہیں تو اگر یہ پروو ہو جائے کہ ایٹ لیسٹ دیکھا نہیں ہے کسی نے لیکن اس کی چیخو پکار سن لی گئی ہے وہ پروف ہو جائے تو اس وقت کا امام جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی پنشمنٹ دے سکتا ہے جو کہ حد پنشمنٹ سے کم ہوگی جو کہ لیس دین دا پنشمنٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ یاد رکھنا یہ ایک, ایک چھوٹا سا بیچ میں کیوی آرٹ ہے جس کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ گیم ڈالتے ہیں کیوی آرٹ کے اوپر اب ہم چلتے ہیں سیدھا شریا کے اوپر شریا کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو پہلے ہمیں سمجھنا ہے شریا کے اندر لفظ ریپ نہیں لکھا ہوا بائی دا وے وہاں پہ صرف ایڈلٹری لکھا ہوا اگر ہم شریعہ اسلامی میں جائیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو ان لافل ہیں شریعہ اسلامیہ کے اندر یہ دیکھیں ان لافل چیزیں کون کون سی ہیں لیٹ سی دیٹ یہ شریعہ امام شافی رحم اللہ علیہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کا, لکھا ہوا ہے وہ ہم لکھتے ہیں ان لافل ایکٹس کون سے اور بھائی دبی ہمارے پاس ایک مسلمان آیا تھا میں نے اس کو لیا نہیں سوری شیخ صاحب آئے تھے کہہ رہے تھے جوائن می شیخ صاحب آج میں آپ کو جوائن کرتا ہوں unlawful act The unlawful is of two kinds. The first is originally unlawful is itself, meaning sacred law forbids it from outset, such as adultery, theft, prayer without ritual purification, marrying a member of one's unmarried able kin while knowing to such selling unslaughtered dead animal and so forth آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا بغیر وضو کے فواز شیخ ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ سن رہے تھے کافی دیر سے نیچے ہاں میں کافی دیر سے سن رہا تھا جی تو وقت کا جو جج رہے گا مسلم کا وہ کیا ہاں۔ کرے گا کوئی بھی پنشمنٹ دے سکتا ہے دس کوڑے دے سکتا ہے پچاس کوڑے دے سکتا ہے حد پنشمنٹ سے نیچے اس نے دینا اس سے اوپر نہیں دے سکتا حد سے حد کے لیے ثابت ہونا چاہیے جو ریپسٹ ہے حد کے لیے حد کے لیے حد پنشمنٹ ہوتی ہے جو اللہ کی حد ہے ٹھیک ہے حد پنشمنٹ تب ہے کہ جب ریپسٹ اقرار کر لے حد پنشمنٹ یہ ہے کہ جب اقرار ہو جائے ریپس اقرار کر لے کے میں نے ریپ کیا تو حد پنش اس پہ پڑے گی حد پنشمنٹ ہے اگر وہ انمیرڈ ہے تو اس کو سو کوڑے اور اگر وہ میرڈ ہے پھر بھی اس نے ریپ کیا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو اگر زیادہ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے حد پنشمنٹ سے زیادہ نہیں آپ جا سکتے اس سے زیادہ اگر پروف ہو گیا تو آپ کر دیں دکھا دیں کس نے پروف کیا امام شافی نے امام مالک نے امام حنبل نے امام کس امام نے پروف کیا میں ایک ویڈیو ریفر کروں I don't fucking care about the videos مجھے اس میں سے ریفرنس دیں کہ ان چاروں امام میں سے کس نے اس سے زیادہ کے ایویڈینس کو پروف کیا I don't care about videos آپ لوگوں کو آج تک اب یقین ہو جانا چاہیے میرے بارے میں کہ مجھے کسی نارمل ویڈیو والے بندے کا ایویڈینس قبول نہیں ہے انلیس کہ وہ back who with a particular book of شرح اور فک آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے اب تک میں مانتا نہیں ہوں ویڈیوز کو آپ کے ملا جھوٹ بولتے ہیں سالے لاسٹ والا پوائنٹ دیکھو ونس اگین بکواس کرنے کی بجائے آرٹیکل آپ بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ریڈ کر رہے مجھے بتائیں کہ یہ والے سیگمنٹ میں اصل چیز لکھی ہوئی ہے وہ بتا دیں مجھے اور اگر نہ لکھی ہوئی وہاں پہ میں اگر ابھی دکھا دوں اور آپ کی بات پوری نہ ہوئی تو کیا کریں گے اسلام چھوڑیں گے ابھی کے ابھی اگر ایک باپ کی اولاد میں ابھی کرتا ہوں میں کب بولا اسلام اس کا مطلب ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے میں نے آرٹیکلس پورے پڑھے ہیں مجھے پتا ہے میں نے آڈینس کو کیا دکھانا ہے اور کہاں پہ میں نے نے ہے پورے پڑھے اسی لیے تم سب کو دکھایا نہیں ہے اوکے فواز میں اسی آرٹیکل پہ واپس جاتا ہوں اگر تمہاری بات پروو نہ ہوئی اسلام چھوڑو گے میں نہیں بولا ایسا اگر نہیں بولا ایسا تو پھر بات ختم ہوگی پھر میں کیوں دکھاؤں پھر جا کے پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ والا پوائنٹ اس کے اندر ہے اس کو ثابت کرو ہاں۔ میں نے آپ کو دکھانا ہی نہیں ختم ہو گیا پھس پھس دکھانا ہی نہیں آپ کو تمہاری تمہاری پوچھ لو بھائی اس کے کہنے پہ دکھا رہا ہوں یہ ایک باپ کی اولاد ہی نہیں ہوگا اگر وہاں پہ وہ نہ لکھا ہو جو ایڈم فکر ایک باپ کی اولاد نہیں ہوگا مجھے پتا ہے تم تم نہیں اور تمہارا منبی بھی نہیں تھا لو جی میں نے یہ والا نہیں دکھایا کہ second point rape at gun point پڑھیں نائف اور گن پوائنٹ کیا لکھا ہوا یہ پوائنٹ نہیں دکھایا اسی کے اوپر ہے نا بولو پڑھو پڑھو آپ پڑھ کے بتاؤ اپنے حساب سے پڑھو نہیں میں نے نہیں پڑھنا اب تم نے پڑھنا کیونکہ تمہیں پتا اس میں لکھا گیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا جلدی سے پڑھو آج کے دن میں پڑھو the rapist subject to the ہد پنشمنٹ فور زینا even if the rape was carried out at the knife point or gun point of weapon اس میں جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ٹرانسلیٹ کرو ٹرانسلیٹ کرو جلدی حد پنشمنٹ ملے گا اگر ریپ گن پوائنٹ پہ یا نائف کے پوائنٹ پہ ہوا تھا اوکے تو اس بھی ایون ایف ایون ایف کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر نہیں ایون ایف کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ یعنی کہ پیچھے والی کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا ایون ایف ایون ایف کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ یعنی کہ پیچھے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ سب کچھ ویسے کا ویسا کیا جائے گا اگر گن پوائنٹ یا نائف کے اوپر بھی کیا جائے you are son of a table man اور بتاؤ کہاں سے پڑھنا میں پڑھوں use of the use of weapon was then پانچ کی تینتیس ہے تمہیں یہ بھی نہیں پتا وہ اس کو آپ کس میں لے کے جا رہے ہیں لینڈ کے اوپر لینڈ کے اوپر غلط حرکات کرنے کے اوپر یہ لے کے جا رہے ہیں ویج وارجر اینڈ مسچیف ان دا لینڈ از اونلی دیٹ ہی شیل بی کلڈ اور کروسیفائیڈ اور ہز ہینڈ اینڈ فیٹ بی کٹ آف اینڈ ہی بی ایگزائلڈ فرام دا لینڈ اینڈ دس از اے ڈسگریس ان دا ورلڈ اینڈ گرانڈ ٹورمنٹ سو دا جج ہیز دا چوائس آف فور پنشمنٹس ان دس ورس اگر وہ اس چیز کو ثابت کر دے کہ اس نے گن پوائنٹ اور تلوار کو یوز کر کے مسچف کیا اس لائن پہ تو وہ ان چاروں میں سے بھی کوئی پنشمنٹ پک کر سکتا ہے اس کی مرضی ہے جج کی اگر یہ پروف ہو جائے کہ گن تھی اب یہاں پہ دو چیزیں آ گئیں ریپ پروف نہیں کر سکے لیکن یہ پروف کر لیے کہ اس نے گن پوائنٹ یا اس کے اوپر میرے اوپر اٹیک کیا تھا ایٹ لیسٹ تو مسچیف ان دا لینڈ کی کاز کے اوپر وہ کاز اپلائی ہو جائے گی اس بندے پہ کہ اس نے لینڈ پہ مسچیف کرنے کی کوشش کی ہے اگر اس نے سیکس پروف ہو گیا ریپ پروف ہو گیا ہے سیکس کرنا پروف ہو گیا ہے تو حد پنشمنٹ پتھر مار مار کے مارنے کی ہے کیا بچے ہو کل پیدا ہوئے ہو یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں بھائی دبے اس سے پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں دوسرا آرٹیکل پڑھنے کے اوپر کہ امام ابو حنیفہ حنفیہ فقہ میں ماننے والے نہ صرف یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈاوری دو اس کی بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ملک بدر کر دو پانچ تینتیس کے اگینسٹ کیونکہ اس نے مسچیف ان دا لینڈ کیا ہے لینڈ میں خرابی کی ہے مجھے پتا ہے کہ میں کیا چیز پہلے بتا چکا ہوں کیا چیز میں نے ابھی ریپیٹ نہیں کرنی بیکاز میں نے پچھلے آرٹیکل میں اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے تم بچے ہو تم لوگوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوا میں نے رٹا ہوا ہے سارا ہاں اب بتاؤ مجھے ریپسٹ میں ویسٹ آف ٹائم کیا پہلے اس کے بعد سیکھنے آیا سن آف موتا کافر کنگ صاحب بلاک کرنے ان میں ان دونوں میں مجھے پروف کرنے کے لیے کیا کیا ڈفرینس ہیں سر یہ تو کلیئر ہے نا سب کو پتا ہی ہوتا ہے کہ کیا ریپ ہے کیا ایڈلٹری ہے اوکے ایک بندی کا ریپ ہوا ہے اسے کس طریقے سے ثابت کرے گی کہ اس بندے نے میرا ریپ کیا اسلامک شرع میں وہ گواہ لے کے جائے گی اکیلے تو اس کی بات ہے آپ کا خیال ہے کہ جب کسی لڑکی کا ریپ ہو رہا ہے اس کے ارد گرد چار بندے ہوں گے گواہ کے طور پہ اور وہ چار بندے کھڑے ہو کے دیکھیں گے ریپ ہوتے ہوئے لیکن وہ چار بندے انتہائی کتے کمینے بغیرت بغیر عورتوں سے بھی گرے ہوئے ہوں گے کہ وہ چار بندے مل کے ریپس کو روک نہیں سکیں گے سر یہ تو ہائپوتھیٹیکل سچویشن دی ہے نا آپ نے نہیں میں نے ہائپوتھیٹیکل سچویشن نہیں دی آپ نے کہا ہے کہ وہ عورت چار گواہ لے کے جائے گی کہا ہے نا آپ نے سر بالکل لے کے جائے گی اوکے میں یہی بول رہا ہوں اگر چار گواہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک لڑکی کا ریپ ہو رہا ہے تو وہ چار گواہ سالے اتنے حرامی ہوں گے کہ اس کو روکیں گے نہیں ریپسٹ کو سر پھر وہی بات آپ ہائپوتھیٹیکل سچویشن دے رہے ہیں کیا پتا وہ اچھے ہوں اس کا ساتھ دیں تو پھر تو ریپ ہی نہیں ہوئے گا سر ایک لڑکی کا ریپ ہوا ٹھیک ہے مان لو اگر ایک لڑکی کا ریپ ہو چکا ہے ہاں۔ تو اس کے ساتھ جو بندے اس کا اس کا ساتھ نہیں دیں گے پھر وہ اس کی بات پہ وشواس نہیں کریں گے گواہ کسے کہتے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو تو سر یہ یہ بات ہمارے نبی نے تھوڑا نہ بولی ہے اور کس نے بولی ہے میں نے بولی ہے میں نے آپ کے نبی نے بولا ہے کہ جب تک گواہ ایڈلٹری یا اس چیز کا گواہ وہ ہے جو کہ دیکھے نہ مرد کا پرائیویٹ پارٹ عورت کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر جاتے ہوئے جیسے کہ سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کے اندر جاتی ہے یہ لو ڈنڈی سرمے دانی کے اندر پورے طریقے سے انکلوز ہوتی ہے اس طریقے سے دیکھا ہے تو پروف ہوگا کہ اس نے زنا کی ہے سر ایسے ڈسٹارٹ کر کے آپ چیزیں بتا رہے ہو پھر جب کوئی آپ کرسچینٹی کے اوپر کرتا ہے پھر آپ کو غصہ آتا ہے آپ اس کو انڈسٹورٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ کہاں لکھا ہے پلیز سر وہی تو بات ہے نا ہمارے اسکالرس نے آج تک ہمیں یہ بات بتائی نہیں ہے تو سر میرا قصور نے نہیں بتایا ان سے پوچھا آپ نے کبھی ایکزیکٹلی exactly. سر ایسے تو سر سعودی عربیہ میں بھی شریعہ لا چلتا ہے اتنا گندا جس طرح سے آپ بتا رہے ہو ایسے تو لوگ وہاں پہ رہنا ہی چھوڑ دیں اچھا بہترین اسی وجہ سے اپوسٹسی ریٹ وہاں پہ سب سے زیادہ پھیل رہا ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اپوسٹسی ریٹ کہاں پھیل رہا ہے سر ٹرکی میں نہیں ایران میں sir how are you social no no no no sir وہ کرسچینز ہیں جو ایران کے اندر چھوڑنا چاہ رہے ہیں کرسچینز ہیں جو اپوسٹڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین ٹھیک ہے سر وہ اپوسٹڈ نہیں سر وہ سر وہ ودرو کر رہے ہیں بیوقوفوں بیوقوفوں سے ہسٹری نہیں سننی سوری آپ ایسا کریں یہ میں نے آپ کو دکھایا آپ اپنے سکالر کے پاس جائیے اور بتائیے گا اس سے پوچھئے گا کہ زنا اور ریپ قرآن کے اندر کہاں پہ ڈیفرنٹ آئیتے ہیں ان دونوں کے لیے نمبر ون نمبر ٹو زنا کے لیے وٹنس اور ریپ کا وٹنس ان دونوں میں فرق احادیث کے اندر کہاں بتایا گیا ہے پوائنٹ نمبر تھری شرح اور فقہ کے اندر اسلامک شرح اور فقہ کے اندر کون سی بک ہے ہدایا عمدہ تو سالک یا کون سی بک ہے جو ہمیں زنا اور ریپ یعنی کہ زنا بل جبر میں فرق وٹنس کا فرق ایگزیکٹلی exactly دکھا سکے وہ بک لے کے آنا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا بک لانا اس کا پیج نمبر صفحہ نمبر سارا کچھ لانا اور میرے ساتھ آگے چلا لینا تم لوگوں نے کبھی پوچھا نہیں انہوں نے بتایا نہیں اسلام چلتا ہے اسلام چلتا ہے اسلام چلتا ہے گمراہی کے اوپر جتنا آپ کو گمراہ کر کے وہ رکھیں گے اتنا آپ کو اسلام میں رکھیں گے جب آپ کو اسلام کی اصلیت نظر آئے گی آپ چھوڑ دیں گے اور بڑی اچھی بات آپ نے کی تھی اسی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑیں گے اگر اتنا گندا ہے ہاں اتنا گندا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں چھوڑو اس کو جب آپ اسکالر سے پوچھو بلکہ ایسا کرو اپنے اسکالر کو میرے پاس آئے I want to talk with him کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ریپ جی نا ہمارے پاس سو کالڈ کافروں کا باب آ گیا جی واہ رے واہ دیکھتے ہیں جی یہ کیا دکھاتا ہے ہاں بھائی تم ثابت کر دو یہ والی اسٹیٹمنٹ جلدی سے دیکھتے ہیں تم باب ہو کہ کتے ہو لیٹ سی کافروں کا باپ ہو تم یا کتے ہو کافروں کے بھاگ گیا کافروں کا کتا بھائی اتنی سی بات تھی <laughs> All right, let's go. Let's go back to the shara. Shara shariyat. Aaj ta sir shara shariyat inki aisi ki taisi puri karke dikhayenge. کرتے گئے یہ ہمارا ساتھ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کچھ سپر سپر چیٹ یار یار یار کافی دیر ہو ہو گئی ہے نہیں نہیں نہیں لوگ بھی رہے ہوں ہوں گے گے اس بات پہ ایم سو سوری میں میں میں میں ذرا ذرا ذرا ایکسائٹیڈ گیا تھا لیں بھائی آپ میری ہیلپ کریں تھوڑی سانس لے لوں چلو پڑھتا لیکن یہ انگریزی ایس ایس جی بالکل درست فرمایا آپ نے ماریا جی ہماری نئی یوٹیوب ممبر ہی ہماری نہیں ہے ماریا جی بہت بہت دھنیہ واد مائرہ نام ہے sir Maira ji Maira ji Maira ji thank you دھنیہ واد چندرا جی کہتے ہیں سپر اسٹیکر نے دیا thank you so very much Chandra ji and then we have Rohan Kohli ji وہ کہتے ہیں جی آسک پاکستانی بس ڈرائیور ہو انگیج ان بچہ بازی the child eventually gives in it's a way of handling trauma doesn't make the child guilty sir Rohan بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے اسی ویسے میں نے وومن کا ایگزامپل دیتے ہوئے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا then we have Alvira Khan ji انہوں نے گیارہ سو کی توپوں کی سلامی دی ہے لال رنگ کی جی بہت بہت دھنیہ واد سر ورلڈ میں کیول سات لاکھ مومن ہوگا یار یہ تو پڑھ لے فیض ہندی ہے یار جی سر ورلڈ میں کیول سات لاکھ مومن ہوگا کیونکہ بوڑھا ماننا خدا ماننا فوٹوز حرام ہیں قدرت کی کوئی وستو کی فوٹو کاپی یا فوٹو نہا بنا سکتے ہونے تو چاند تیرا بنا ڈالے کیمرہ پر آتے ہیں مجھے آیت نمبر ہاہی پتہ ایسے کرائم کہتے ہیں میں نے غلط پڑھا یا پھر انہوں نے ایسا لکھا یہ سمجھ نہیں آیا کچھ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کہہ رہے ہیں کہ صرف سات لاکھ کے قریب مووی ہونے ہو سکتے ہیں باقی تو فوٹوز بھی لیتے ہیں فوٹو بھی بناتے ہیں جو کہ حرام ہے اور قدرت کی کوئی واسطو کی کوئی فوٹو کاپی کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ سے کرکتے کرتے ہیں چاند طرح بنا ڈالا کیمرہ پر ادا ٹھیک ہے تو بیسیکلی دا ہول آئیڈیا یہ کہ وہ گیا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے لیکن اصل میں اسلام میں نا ایک اور بڑی چیز ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر بھی آپ مسلمان ہیں لہٰذا اللہ کو جہنم میں ڈالے گا لیکن پھر ایونچولی نکال لے گا سو دیر از اندر another concept in that but Alvira ji thank you so very much for this uh, super chat اور 1100 توپو کی اسلامی یہ ہندی ہے یہ تو پڑھ سکتے ہیں آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہاں ہاں نہ سادگی ملی نہ کوئی سلیقہ نکلا دین میں بس خوف اور خلیفہ نکلا بے رحم سریا نے ہاتھ کٹوا دیے جس کے وہ معصوم دو دن کا بھوکا نکلا ہندی تو صحیح پڑھ لیتا میں نے دیکھا ہندی تو صحیح پڑھ لیتا میں نے دیکھا اس گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی ہوئی نا اس لیے اچھا گورنمنٹ اسکول میں ہندی صحیح پڑھا دیتے ہیں چلو اچھی بات ہے سی لیلا جی نے ہمیں گیارہ سو توپوں کی اسلامی دی ہے جی بہت بہت دھنیہ واد thank you appreciate Sai Leela Sai Leela ji Uh, میں بالکل یہی بات کہتا ہوں آرٹیکلس لکھے بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتے ہیں شرح کسی اور طریقے سے ہے اور یہ ویسٹ میں بہت بڑی گیم ڈال رہے ہیں اور آپ چونکہ کینیڈا میں ہیں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کینیڈین اس وقت وہاں پہ کیا کر رہے ہیں جہاد کے اوپر بھی بات کریں گے جی شرح میں سے رینر آپٹیمس کہتے ہیں جی شارارا شارارا شارارا میں ہوں ایک شارارا آل رائٹ سر شکر کریں آپ شرح نہیں ہیں ہنس راج جی کہتے ہیں سل اللہ علیہ وسلم ایڈم سیکر کا اقبال بلند ہو تھینک یو دھنیہ واد آٹومس ریمر جی revenge of Adam seeker justice for humanity الحمد للہ ایس ایس ڈی شرم گاہ کو بولا تھا اس نے دماغ کا استنجا کر لیا I am X can I join you if not fine keep it up اندون جی آپ جوائن کیجیے گا جب میں یہ اپنا آرٹیکل ختم کر لوں پھر آپ سے بات کریں گے ورنہ آپ کی بات رکھیں گے تو مومن آگے اس بات پہ شروع ہو جائیں گے آج کے ٹاپک کو ہٹا دیں گے آلویز ایوالوگ آپ آتے ہیں سر بالکل آپ نے Uh, رونت اچھا جی سو ایم جون آگے کافی لمبا جی، couldn't join your stream and as, as i was traveling back from rome congr- uh, congrats once again please do an exclusive stream regarding crusaders as it would help the non-christian population these are bilkul banayenge sir i'll soon make it Yogi ji thank you so very much for super sticker appreciate it انہوں نے 1999 کا سپر اسٹیکر دیا تھینکس لاٹ رینر اپٹیمس بڑے بڑے مفتی مفتی مفت کا کھا چکے ہیں ہیں مفت کا کھا کے چونا لگا رہے ہیں چونا لگا رہے ہیں چونا درست فرمایا اور ماریا جی نے فائیو ممبرشپ شفٹ کی تھی ماریا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کے اینڈ دین روحان کولی جی کہتے ہیں ایک سچا مسلمان آئے گا ضرور آئے گا <laughs> یہ تو ویسا ہو گیا میرے کرن ارجن آئیں گے کنٹینیو فرق جول جی آئے ہیں thank you so very much sir for super sticker and then we have ارے اور جناب آپ کو پتا کون آ گیا ساحل بھائی ہمارے پیارے حضرت عزت ماں ملت جناب حضرت ساحل کا سواگت ہے بہت بہت شکریہ لالا جی کیا حال چال سر ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے کیا ہو رہا ہے سر بس ابھی اپنی جنت یعنی اپنے گھر میں پدھارا ہوں مطلب پانچ منٹ پہلے کل سے میں ٹریول کر رہا تھا اینڈ آئی ایم شیور آپ کا ٹریول اچھا گزرا ہوگا ارے بڑا زبردست تھا ایک دم فینٹاسٹک اب ایسا لگ رہا ہے میں تو ایک مسافر آدمی بن گیا ہوں اچھے مسافر ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے سر <laughs> مسافر ہوں یارو گھر ہے نہ ٹھکانا ہے بھٹکتے جانا ہے بوریا بستر لیں گے ایک بیگ لیں گے اور نکل جائیں گے آسم آسم آسم سر ابھی آج ہم کیا حال چال بس شکر ہے بنا کسی اللہ کے کیا بات ہے کیا زبردست چلیے بہت زبردست ایک دم ایجوکیشن والا سٹریم چل رہا ہے شریا شریا گلیا گلیا شریا شریا نہیں میں ایکچولی جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس کا ڈرائیور مومن تھا اور مجھے مجھے پتا بھی نہیں تھا وہ مومن ہے اچھا تو وہ ہاں اس کو بعد میں پیمنٹ کرنا تھا مجھے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ مومن ہے تو میں نے پھر وہ آن لائن پیمنٹ نہیں کیا اس کو بلکہ کیش پیمنٹ کیا میں نے نہیں نہیں سن رہا تھا میں کیونکہ میرے آس پاس بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا اچھا اچھا پبلک ہاں اپن تو کیسا ہے شیئرنگ والی چیزوں میں ٹریول کرتے ہیں تو صحیح صحیح ہاں اس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں گانا سنتے سنتے آ رہا تھا صحیح صحیح صحیح نہیں سر آج ابھی ہم نے یہ یہ سپر چیٹ آپ ہی لے لیں بلکہ میں لے لیتا ہوں شوقین کافر کہتے ہیں سرمے کی ڈنڈی ان سرمے دانی واٹ اے کمپیریزن جی سر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیریزن انہوں نے کیا سر آج سر ہم بتا رہے تھے کہ شرع اور قرآن کے اندر ریپ اور ایڈلٹری میں فرق کوئی نہیں ہے ریپ اور اڈلٹری میں اوکے فرق کوئی نہیں ہوں میں نے ان کو ابھی مختلف آرٹیکلز دکھائے ہیں میں نے حدیثیں دکھائی ہیں شرح اسلامیہ کے اندر اور قرآن کے اندر ریپ اور اڈلٹری میں فرق کوئی نہیں لیکن یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ قرآن نے کہیں بھی ریپ کی سزا یا ریپ کا ذکر نہیں کیا ہے ہاں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اڈلٹری جو ہوتی ہے اس میں ایک انسان کا یعنی دونوں پارٹنر کا کنسنٹ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے اور ریپ میں نہیں ہوتا ہے ایک کا کنسنٹ نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو ریپ کہا جاتا ہے جی بالکل تو اسی کے لیے میں نے ایک آرٹیکل بھی دکھایا تھا جس میں ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ میری بیوی کو اٹھارہ سال پہلے اس نے اٹھارہ سال بعد مجھے بتایا ایک بندہ ہمارے گھر گھسا اور اس نے میری بیوی کا مسلسل ریپ کیا جب اس نے کوئی ساتویں آٹھویں دفعہ ریپ کیا تو میری بیوی نے گیو ان کر دیا کہ چھوڑ دیا اپنا آپ کہ اب یہ ریپ کر رہا ہے اتنی بار کر چکا ہے تو اس نے ساتویں آٹھویں بار نے چھوڑ دیا اور آرگیزم اپنا آپ چھوڑ دیا نا یعنی کہ اچھا کنسنٹ دے دیا ہاں ریزسٹ کرنا بھائی اس نے کمرے میں بند کیا ہوا اس کو وہ لڑکی کے گھر میں بندہ گھسا ہے اسی لڑکی کے گھر میں لاک کیا ہے اور اس کا ریپ پہ ریپ کیا پہلی دفعہ ریپ کیا دوسری دفعہ ریپ کیا تیسری دفعہ ریپ کیا چوتھی دفعہ ریپ کیا پانچویں چھٹی دفعہ جتنی دفعہ بھی اس کا ریپ کیا لاسٹ ٹائم میں لڑکی نے اپنا اپنا آپ چھوڑ دیا کہ میں مار کھا اچھا، کرنا چھوڑ دیا اور مطلب اب کر لے بھائی جو کرنا ہے ہاں اینڈ شی ہیڈ آرگیزم اور اس نے کہا کہ مجھے بھی لاسٹ ٹائم میں ریپ کے دوران مجھے آرگیزم ہوا کیونکہ میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا تھا میں کہا جی کر لے اور اس کے بعد وہ بندہ بھاگ گیا ٹھیک ہے پرابلی بندے نے کہا ہوگا جب تک تم میرے ساتھ کنسنٹ میں ریپ نہیں کرے گی میں نہیں جاؤں گا میں تو ریپ کرتا رہوں گا واٹس ایور جو بھی ان کے درمیان بات چیت ہوئی وی ڈونٹ نو لائک بہت شارٹ کوشچن ہے شارٹ آنسر اسکالر نے جواب کیا دیا اسکالر نے جواب کیا تیری بیوی کو ریپینٹ کرنا چاہیے کیسے اس نے گیو ان کر دیا یہ کیسے اس نے گیو ان کر دیا وہ اس نے لاسٹ میں اڈلٹری کر دی ہے اور اڈلٹری کی سزا بہت بری سزا ہے اور اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کی سزا اسٹونگ ٹو ڈیتھ ہے ساحل مجھے یہ بتائیے کہ کوئی کسی لڑکی کے گھر میں گھس کے اس کا مسلسل ریپ کرے اور چلو میں کہتا ہوں دوسری بار ہی وہ اپنے آپ کو کر دے کیوں پہلی دفعہ گیونگ نہیں کیا اسے چپیڑے پڑی چنڈے پڑی اس کی ٹھکائی ہوئی اچھے طریقے سے دوسری بار میں نے کہا اچھا جب تب تک تو سیکس نہیں کرے گی نا میں تیرا ریپ کرتا رہوں گا لیٹ سے وہ دوسری بار میں دے دیتی ہے یار ایک دفعہ تو کر چکا ہے ننگا تو کر چکا ہے مجھے میرے اندر ڈال تو چکا ہے یہ اب میں اسے کنسینٹ دے دوں تاکہ دفاع ہو جائے ان کے لیے ہاں، بھی ہاں۔ پتہ لگ جائے اور آپ بھی ایک بار دیکھ لیتا یعنی یہ نہ ہوگا وہ لوگ کہیں یار یہ تو کیا بات ہو گئی یہ دیکھیں جی پھر دکھایا تھا کیونکہ اس کے بعد میں نے ابھی شرح اسلامیہ بھی جانا تھا میں بیس بلڈ کر رہا تھا لوگوں کی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ریپ میں اور اس میں فرق نہیں ہے کوئی یہ دیکھیں sir his wife claim the she was raped یہ دیکھیں ریپ ہوا ٹھیک ہے during the last I could not hold back and and had orgasm several several several several time time time time time time then kiss ٹھیک ہے اس اس کا ریپ ریپ کیا گیا لاسٹ لاسٹ میں میں eighteen marry still she was by the man sexually with during that day multiple نے گیو ان کر دیا بھی کر دیا چمی بھی کر دی if your wife has recently told you وغیرہ وغیرہ وغیرہ her claim that she she was force to do is not because makes no mention of of threaten the weapon گناگار کون ہے لڑکی اٹیکر آیا گھر کے اندر آیا گیپ کیا ہے ملٹیپل ٹائم کیا ہے لاسٹ ٹائم میں اس نے چھوڑ دیا اپنا کیا دین شی ہمیٹر by giving in to his attacker and and and not not not escaping step, stopping calling for help soon last میں ہار گئی اس کو ہارنا کہتے مجبوری کہتے ہیں لگا کہ یہ مان ہی نہیں رہا یہ ہار گئی تو اس نے گیو اپ کر دیا گیو اپ کیوں کیا ساجد امام صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ ساجد بھائی کیا حال ہے فرسٹ کلاس میں فرسٹ کلاس لالا جی کیا کیا کیا کیا فیل ہو رہا ہے سر آپ کو یہ سب دیکھ کے سر آپ کے والد صاحب نے آپ کے مولانا صاحب نے آپ کے مفتی صاحب نے کبھی آپ کو بتایا تھا ڈفرنس بٹوین ریپ اینڈ زنا زنا بل جبر اور زنا کے درمیان میں فرق بتایا تھا اسلامک شرع کے حساب سے کیا ہے ڈفرنس کس طریقے سے جج کیا جائے گا وہ تو قرآن کی جو آیتیں ہیں نا ازانی تو ازانی فن کو کیا ایسے ہے نا جو زینا کرنے والا ہے دونوں کو رجم کیا جائے دونوں کو سنسار کیا جائے مارا جائے تو اس موقع پر میں نے ایک دفعہ بات کی تھی لالا جی کہ اگر جو شادی شدہ ہے اس کے لیے الگ سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے الگ سزا ہے جی۔ تو کوئی متعلق جواب تو نہیں آتا کہ اگر کسی کی خواہش ہو تو اس کو کیا ریپ کے زمرے میں شمار کیا جائے گا یا تو اس معاملے میں آپ کی ڈیبیٹ سن رہا تھا میں دس جی۔ اسلامک شرح میں اور قرآن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے زنا بل جبر ورسز زنا کوئی فرق نہیں دیر از نو ڈفرنس آپ امیجن کریں اس چیز کو سمجھے ساجد بھائی ساجد بھائی آپ شادی شدہ ہیں نہیں ذرا سی بھی نہیں ہوئی ابھی ذرا سی بھی نہیں آپ ایک بندی کو گلی میں اندھیرے میں پکڑ کے رات کو اس کو ریپ کر دیتے ہیں ملٹیپل ٹائم لالا جی بارہ کے بعد ہو گیا موت تو نہ بنا ہے ساحل بھائی کو چلے ہاں چلے ٹھیک ہے نہیں ساحل بھائی شادی شدہ اس کو رزم کر دیا جائے گا اچھا، سائز بھائی کی آلریڈی چار شادیاں ہو چکی ہیں تو وہ ترجم ہو جائیں گے تو آپ نان شادی شدہ ہیں تو آپ اگر رات کو کسی کو پکڑ کے ریپ کر دیں ملٹیپل ٹائم اور ثابت بھی ہو جائے یعنی چار گواہ دیکھ بھی لیں اور وہ چاروں گواہ اتنے حرامی ہوں اتنے حرامی ہوں کتے ہوں کہ وہ آپ کو روکے نہیں اور وہ پورنوگرافک ویڈیو انجوائے کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور وہ آ کے مولوی صاحب کو بتا بھی دیں کہ ہاں اسی نے ریپ کیا ہے تو آپ کو نمبر ایک بات اس لڑکی کو پیسہ دینا پڑے گا اجرت ہاں۔ قرآن کی عید کے مطابق نمبر دوسری بات آپ کو سو کوڑے پڑیں گے اور نمبر تیسری بات اگر ہنفی فکا میں جاؤ گے تو آپ کو ایک سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا شہر بدر کر دیا جائے گا That's it. آپ نے ریپ کیا لیکن سزا آپ کی کون سی ہو رہی ہے زنا والی زانی والی اب ایک, ب... ایک اب آپ ایک لڑکی کو جو کہ آپ کی گرل فرینڈ بن گئی ہے اس کو اپنے ایک ہوٹل روم میں لے جا کے دونوں لڑکے آپ بھی اور آپ لڑکی بھی دونوں پہلے پیپسی پیتے ہو کھانا کھاتے ہو اس کے بعد چمیاں کرتے ہو اور سیکس کر لیتے ہو تب بھی اگر ثابت ہو جائے چار بندے دروازے کے کی ہول میں سے باری باری آپ کو سیکس کرتے ہوئے دیکھیں اس لڑکی کے ساتھ اور وہ مولوی صاحب کو بتائیں تو بھی آپ کو سو ہزار سو کوڑے پڑیں گے اجرت دینی پڑے گی اس لڑکی کو اور آپ کو ملک بدر کر دیا جائے گا مجھے بتائیں کہ یہ دونوں جرم اکٹھے کیسے ہیں یہ دونوں جرم ایک جیسے کیسے ہیں کوئی مجھے یہ بتا دے ہاؤ آر دیز ٹو جرم دا سیم پوائنٹ یہ دونوں جرم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں میں کچھ ایڈ کر سکتا ہوں جی کریے جناب ہمارے پاس اسلام نو نون سینس اسلام جی۔ بیٹھے جی تو یہ دو دو تو یہ تو ایبسولوٹلی مطلب اگر لاجکلی آپ دیکھیں تو تو ریپ تو ریپ ہی ہے اور یہ جیسے حدود آرڈیننس ہے پاکستان میں تو یہ ابھی تک شاید پریکٹس ہوتی ہے کہ گرل فرینڈ کو آپ لے کے جاؤ میں بھی ایک بار پکڑا جا چکا ہوں مجھے رشوت دے کے چھوڑنا پڑا تھا تو وہ تو ایک بات ہے کہ یہ ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لا تو لگتا ہے کہ ایسے تو ڈیزائن نہیں ہوئے ہیں کہ کوئی بچلن ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہوں جو مردوں پہ الزام لگا دیتی ہوں جیسے وہ اکشے کمار کی فلم ہے نا ان کا ریپ کر دیا تھا کسی لڑکی نے بلاتا اچھا نو نو سے اسلام دیکھو پرابلم کیا ہے یہاں پہ پرابلم سمجھو اس چیز کو بچلن عورتیں یعنی اسلامک معاشرے میں ایک تو بچلن عورتیں بہت ہیں اوکے فیئر انف نا دوسرا پرابلم کیا ہے چار گواہ کا پرابلم دوسرا پرابلم ہے اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ کو پتا اسلامک شرح جہاں جہاں پہ نافذ ہوا ہے آج تک اسلامک شرح میں ریپس گرل سامنے نہیں آ سکی پتا اس بات کا جی پتا اس بات کا نہیں نہیں آ سکی ہاں کیوں نہیں آ سکی وہ تو تو عزت کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا نہیں عزت عزت عزت کا بھاڑ بھاڑ میں میں جب جس ریپ ہوتا اس کو عزت کا نہیں ہوتا اس کو اپنے ریپس کو سزا دینی ہوتی ہے کیونکہ اس کو چار گواہ پروڈیوس کرنے ہیں ریپس جا کے مولانا کے سامنے مفتی کے سامنے قاضی کے سامنے جا کے لڑکی بول سکتی ہے اس بندے نے میرا ریپ کیا لڑکی کے اوپر کوئی حدود پنشمنٹ نہیں ہوئے گی سمجھ لگی نہیں ہوئے گی لیکن اگر وہ چار کو اگر وہ لڑکا آتا ہے اور آگے کہتا ہے میرا میں نے اس کا ریپ نہیں کیا مولانا نہیں کیا میرا ریکارڈ دیکھ لو کلین ہے کبھی میں نے کسی غلط کام میں پکڑا نہیں گیا کبھی چوری میں پکڑا نہیں گیا کبھی کسی چیز میں پکڑا نہیں گیا میں میں ریپس نہیں ہوں اب لڑکی کو چار گواہ پروڈیوس کرنے اب اگر لڑکی چار گواہ پروڈیوس نہیں کر سکتی تو کسی چیسٹ بندے کے اوپر الزام لگانے کے جرم میں اسی کوڑے لڑکی کو پڑیں گے اس لیے اسلامک شرح میں ریپسٹ لڑکیاں سامنے آئی نہیں سکتی آپ کو کیا لگتا ہے ایران میں سب سے زیادہ پوسٹسی فرام اسلام لڑکیاں کیوں کر رہی ہیں کیونکہ اسلام میں ایران میں اسلامک شرح اس چیز کے اوپر لڑکی جو ہے وہ کورٹ میں جج کے سامنے نہیں جا سکتی اس کو اسلامک شرح کورٹ میں آنا ہے وہ شرح کورٹ میں آتی ہے اور کہتی ہے اس بندے نے میرا ریپ کیا ہے بندہ آگے کہتا ہے میں نے نہیں کیا لڑکی کو کہا لو جی اب ثابت کرو گے تمہارا ریپ ہوا ہے اب ثابت کرو گے تمہارا ریپ ہوا ہے ہاں، یہ تو وہ بڑے اچھے سے اس میں میں دکھا چکی نا آف سوریا نہیں تھینک یو سو مچ اب آپ کو بتاؤں یہ قانون کہاں سے آ رہا ہے میں نے آپ سب کو دکھایا کہاں سے آ رہا ہے قرآن اور حدیث سے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں احمدیوں کے بارے میں آپ کو بتایا احمدیوں کا اس وقت امام ہے اس کا امام کا نام ہے مرزا مرزا کیا نام ہے اس کا یار ایک سیکنڈ یار میں سرچ کروں غلام احمد قادیانی نہیں وہ تو پہلا تھا وہ تو پہلا تھا نا اب تو آج کل پانچواں مفضل مولا ہوں گے نا شاید ایسے کچھ جو پانچواں آیا ہوا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مرزا مسرور ہوں گے مرزا ہاں مسرور احمد ٹھیک ہے جی, اچھا، جی، یہ جو ابھی فرقہ دکھلا رہے ہیں یہ شافی کے یا اس کی ہے امام شافی اور امام حنفی دونوں شافی اور حنفی دونوں دکھا رہا ہوں لیکن حنفی اور شافی میں اختلاف رہتا ہے نا یہ ابھی فی الحال اختلاف صرف اس چیز کا ہے کہ ملک بدر کرنا ہے یا مہر دینا کہ نہیں دینا اور کسی چیز کے اختلاف نہیں ہے میں نے یہاں پہ کہیں بھی دکھایا تھا پڑھ کے کہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھایا تھا حنفی میں آپ کو صرف جو ہے نا مہر کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو ڈاوری دینی ہے کہ نہیں دینی ہے ایک سیکنڈ دوسرے آرٹیکل میں آپ کو دکھاتا ہوں حنفی میں ایڈیشن یہ ہے کہ ڈاوری دینی ہے کہ نہیں دینی ہے ایک سیکنڈ ایچ اے این آئے اچھا جی دا ہاتھ پنشمنٹ بھی carry out but not applicate to pay dowry تو جو پیسے دینے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ سیکس کر دیا ہے وہ ہنفی فکا میں آبلیگیٹری نہیں ہے شافی کے اندر وہ آبلیگیٹری ہے تم نے اسے پیسے بھی دینے ہیں کیونکہ تم نے اس کے ساتھ سیکس کر لیا ہے چاہے وہ زنا بل جبر ہے چاہے وہ زنا ہے تم نے اس کے پہ اس کو ضرور دینے تمہیں پہ حد بھی لگے گی وٹس ایور لیکن ہنفیا فکا کے اندر ڈاوری کے پہ دینا ضروری نہیں ہے وہ وہ نیسٹی نہیں ہے ٹھیک ہے سو امام حنیفہ امام مالک امام شافی اس چیز کے اندر یونینیمسلی اگری کرتے ہیں زنا اور ریپ کے اوپر ٹھیک ہے اوکے آگے چلتے ہیں اب یہ جو یہ ایک ایسی چیز ہے چونکہ قرآن سے نکلی ہے اور بیسک حدیث سے نکلی ہے اس میں دنیا کا کوئی بندہ اختلاف کر ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے سمجھ لگی سر جی اس وقت جو ہمارا قادیانیوں کا سب سے بڑا جو امام ہے وہ ہے مرزا مسرور احمد یہ اس وقت پانچواں خلیفہ ہے ٹھیک ہے اس کا جو باپ تھا نا مرزا ناصر احمد اس نے پاکستانی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے لڑائی لڑی تھی اسپیشلی انیس سو ستر میں ارلی سیونٹی میں یا لیٹ سکسٹیز میں مجھے بھول گیا لڑائی لڑی تھی نے لڑائی لڑی تھی سنیوں کے خلاف اور وہ لڑائی لڑنے کی وجہ کیا تھی وہ لڑائی لڑنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ احمدی جو ہیں وہ پرسیکیوٹ کیے جائیں اس نے احمدیوں کو پرسیکیوشن میں لانے کے لیے کورٹ میں جا کے لڑائی کی تھی جس میں یہ کیس ہارا اور ان لوگوں کو نان مسلم قرار کر دیا گیا جیسے ان لوگوں کو نان مسلم قرار کر دیا گیا یہ لوگ ڈفرنٹ ادر کنٹریز میں بھاگے مثلا کہ کینیڈا اور یورپین کنٹریز میں کیونکہ اب یہ پرسیکیوٹیڈ ہو گئے تھے اور یہ نان مسلم کنٹریز میں بھاگے مرزا نثار احمد کا بیٹا مرزا لکمان جو کہ مرزا نثار احمد کا بیٹا ہے یہ سب سے پہلے باہر کی کنٹریز میں بھاگا تھا he was the first guide to run away Mirza Nisar Ahmad چوتھا خلیفہ تھا وہ ندا کا دادا ہے کس کا دادا ہے ندا کا مرزا نثار احمد ندا کا دادا ہے ندا مرزا لکمان کی بیٹی ہے مرزا نثار اس کا دادا ہے مرزا لکمان کی بیٹی ہے آج کل جو بڑا بیٹا ہے مرزا مسرور احمد جو کہ کزن ہے مرزا نسرار کا یعنی وہ ندا کا کزن ہے وہ اس وقت خلافت میں ہے مرزا لکمان نے ندا کے ساتھ ایجز میں سیکس کیا اپنی بیٹی کے ساتھ سیکس کیا کس کے ساتھ سیکس کیا اپنی بیٹی یہ خلیفہ کی نسل ہے یہ خلیفوں کی نسل چل رہی ہے اور ایک دفعہ نہیں کیا ملٹیپل ٹائم کیا ان کے جو لکڑ دادا تھے لالا جی مرزا غلام مت قادیانی وہ بھی تو کسی لڑکی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے اور پوری زندگی یہ کتابیں لکھتے رہے کہ اس سے میرا کون بیگم ہے نا اس سے میرا نکاح ہوگا نکاح ہوگا نکاح ہوا نہیں اور پھر انتقال بھی ہو گیا اس پہ پہ اب اب دیکھیے دیکھیے یہاں ندا کس سے بات کر رہی ہے خلیفہ کے ساتھ وقت کے خلیفہ کے ساتھ وقت کا خلیفہ کون ہے مرزا مسرور احمد یہ وقت کا خلیفہ ہے اور ندا وقت کے خلیفہ کے ساتھ بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرا ریپ ہوا ہے ملٹیپل ٹائم میرے باپ نے کیا ہے میری مدد کرو جو میں نے اسلامک شرح دکھائی ہے مرزا یہ ساری اسلامک شرح کو ایز اٹ از مانتے ہیں کیوں اس چیز میں چینج نہیں ہے قرآن ان ان کا یہی ہے حدیث کی یہی ہے وہ ایڈیشن ڈالتے ہیں اس کے اندر مگر ان چیزوں کو مانتے ہیں یہ بیسک شرح کو مانتے ہیں وہ ندا بات کر رہی ہے اور ندا نے بات کرتے ہوئے یہ چیز ریکارڈ کی اور اس کو اس نے واٹس ایپ کے اوپر پبلش کیا دسمبر دو ہزار اکیس کو یہ چیز پبلش ہوئی تھی واٹس ایپ کے اندر اور مختلف یو ٹیوب کے اوپر بھی ڈالی گئی تھی آئیے سنتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے جی یہ مرزا مسرور احمد آج کل کے وقت کا خلیفہ اور ندا کی بات ہے مسرور احمد کال پہ ہے ندا کی آواز آپ کو بھاری نظر آئے گی ایزلی سنائی دے گی اور مسرور احمد کی آواز پیچھے سے سنائی دے گی آپ کو ہاں۔ وہ بات تو اب نہیں یاد آب آ رہی مگر اور بھی باتیں تھیں ہیں بہرحال جو میں نے کرنی ہے ہاں اچھا کیوں اچھا بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو ٹھیک ہے چپ چپ ہو جاؤں کوئی ایک تو کوئی کہیں اللہ کہتے ہیں فحاشی چھپاؤ جب غلط جیسے ہو رہا ہے کوئی فیڈ چل رہا ہے یا غلط غلازتیں تم کر رہے ہو کبھی ظلم مظلوم کو نہیں کہا کہ چپ رہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نہیں جی رسول نے بھی کہا دونوں فریق چپ رہو یا جب دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں یہ خلیفہ وقت ہے اس وقت ان کا وہ اس چیز سے ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کر رہا ہے کہ چپ رہو یا دونوں اگری کرنے والے ہوں اب اس کا باپ تو اگری کر نہیں رہا کہ میں نے لڑکی کا ریپ کیا لڑکی کہہ رہی ہے میرا ریپ ہوا ایک دفعہ نہیں ہوا ملٹیپل ٹائم ہوا اسلامک شرح کے مطابق اگر اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کا باپ ایکسپٹ نہیں کرے گا تو لڑکی پہ حد لگتی ہے یہ ابھی آگے بتائے گا وہ سنتے جائیں نہیں وہ نہیں نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں آن سلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے آن سلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا آن سلم نے اس کے اوپر آگے پھر کوئی پیش رفت نہیں کی سنے آپ نے سنے آپ نے ثبوت کیا ہے یہ نہیں ہم نے ماننا اگلا تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا اگر اگلا تسلیم نہیں کرتا چار گواہ چاہیے چار گواہ چاہیے دیکھیے گا آگے نہیں کہ نہیں کہ جو میں نے آپ کو آیتیں بھیج دی ہیں اللہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو زیادتی ہو تو انصاف کے لیے چاہے تم نے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی ہو تو گواہی دو میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا چھتیس سال میرے نہیں مارے گئے بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہوا ہے ہاں جو نہیں نہیں نہیں اٹھا تو ٹھیک ہے یہ یہی غلطی ہے نا میری ہاں۔ نہیں جی نہیں پہ ہے میں نے اسلام پہ نکال گواہی دینی ہوتی ہے جو شریعت کی گواہی ہے گواہی جو شریعت والی ہے اور کچھ نہیں ہاں ہاں ہاں ہاں تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں ہاں کیا بہترین بات کی ہے اس نے سنا آپ نے کہ جا کے پھر اپنی ویب سائٹ صحیح کرو نا وہاں پہ لوگوں کو جھوٹا بول رہے ہو سالو لوگوں کو جھوٹ میں کیوں ڈالا ہوا ہے مجھے کچھ اور بول رہے ہو ویب سائٹ میں کچھ اور لکھا ہوا ہے سالو تو یہاں پہ پھر اپنی ویب سائٹ صحیح کرو تم لوگ ویب سائٹ پہ کچھ اور ہے اسلامک قانون کچھ اور ہے جب شرح کے قانون میں آؤ گے کچھ اور ویب سائٹوں پہ کچھ اور کیونکہ وہ تو ویسٹ کو پاگل بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ تو نان مسلموں کو پاگل بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اسلام بھی اصل میں اسلام ہے دا سیم وہاں بھی ہے یہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور ویب سائٹوں پہ کچھ اور دکھاتے ہیں اصل میں اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے ان کی اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ اسلام کیا کر رہا ہے یہ آپ سنیں وقت کا حاکم بول رہا ہے مجھے یہ میں بتاؤ یہ نان مسلم سے سالے نان مسلم یہ خود ہوئے پاکستان کے اندر جان بوجھ کے تاکہ انہیں پاکستان سے باہر اسائلم مل سکے وہاں پہ جا کے یہ اسٹال لگاتے ہیں آس کا مسلم والا ویب سائٹیں بناتے ہیں لوگوں کو پاول بنا کے مسلمان بناتے ہیں سالے ان کی اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے واچ اور جتنی بھی ہماری بہو بیٹی ہیں کافروں کی بہو بیٹی ہیں سنو تم لوگوں کا اسلام بڑا اچھا لگتا ہے کیرلا سٹوری بننے کے لیے تیار ہو جاتی تم لوگ تمہارا عبدل ایسا نہیں ہوتا تم یہ دیکھو تمہارے وقت کے حکمرانوں کی اپنی بہو بیٹیاں کس طرح اپنے حکمرانوں کے آگے رو رہی ہیں لسن نہ چار کے بعد چاہیے اڈلٹری میں ریپ میں نہیں چاہیے میں نے ریپ کیا ایک عورت کو آنسر نے پوچھو اگر وہ کہتی ہے تو سوال یہ ہے ثبوت پیش کیے تھے نا لوک دس اس بندے نے جھوٹ بولا یہاں پہ بھی اس نے الٹا کر دیا لیکن اینی ہاؤ ونس اگین دونوں اگر اگری نہیں ہوتے تو الزام لگانے والے کو اسی کوروں کی حد پڑنی ہے دونوں فری کین اگری ہوں گے میرا ریپ ہوا ہے کس نے کیا ہے فیضو نے کیا ہے فیضو کہا ہاں میں نے کیا ہے ورنہ چار گواہ چاہیے پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ چار گواہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ فیضو ریپ کر رہا ہے کسی کا تو وہ سالے فیضو کو روکیں گے کیوں نہیں like how is it possible this is Islam in reality in اچھا ایڈم اس میں ایک پوائنٹ اور بھی دیکھو ویسے تو رسول اللہ نے ایسا مسلمانوں کا کلیم ہوتا ہے کہ بہت ساری پیشن گوئیاں بتائی ہے بلڈنگز ہوں گی یہ ہوں گی وہ ہوں گی رسول اللہ نے یا اللہ نے یہ پیشن گوئی کیوں نہیں بتائی کہ آگے جا کے ایک زمانہ آئے گا جس میں چار گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی جس کی بنیاد پہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کسی نے ریپ کیا یا نہیں کیا ساحل بھائی یہ قرآن ہے نا اصل میں قرآن کی حد نہیں چھوڑ سکتے آپ یہی تو پرابلم ہے رسول اللہ کے اوپر تو یہ شراب اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آ جاتا ہے یہ کیا نام لیتے ہیں اس کا مشتحدین کا آ جاتا ہے مگر یہ قرآن چیپٹر نمبر نمبر کی آیت ایک سے چھ ہے اب پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ قرآن کو کیسے بدلیں گے رسول اللہ ہی گنگا دھاری شکتی مان تھا آپ کو پتا نا تو وہ گنگا دھر نے جب <laughs> وہ جو شکتی مان ہے اس نے جب قرآن میں بول دیا نا یہاں پہ گیم خراب ہوئی تھی یہاں پہ اشتہاد کیسے بنے اور اشتہاد کے لیے تمام مشتحدین کو اکٹھا ہونا پڑے گا اب تمام مشتحدین اکٹھے نہیں ہوتے اس بارے میں وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہم نے جب یہ لکھا ہوا پروفڈ ہے تو ہم کیسے اکٹھے ہوں یو سی دا پرابلم یعنی اگر شریعت شریعت اگر کدھر نافذ ہو جائے قرآن والی تو اس میں پھر یہ جتنے بھی کیا کہتے ہیں اس کو جانچ جو ہوتی ہے یہ سب کچھ معنی کی نہیں because at the end you need for کیا کہتے ہیں اس کو وٹنسز وٹنسز چار گواہ چاہیے آپ کو یس اگر شریعت نافذ ہو جائے تو سالے کے لیے بھی ایک پرابلم ہے بتا دیتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ جو لیٹ سے کہ وہ فوجی بن جاتا ہے ٹھیک ہے فوج میں چلا جاتا ہے وہ دو سال بعد گھر آتا ہے اس کی بیوی پریگنٹ ہے دو سال بعد گھر آیا بیوی پریگنٹ ہے امام شافی کی فقہ کے مطابق چار سال تک اگر وہ بچہ جان دے تو تیرا ہی ہے چار سال تک اگر بچہ جان دے تو تیرا ہی ہے آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا ابھی شرح اسلامیہ کے اندر دکھاؤں گا فور فور ایئرس تو بچہ تیرا ہے یہ تو مفتی تاریخ جو ہے وہ بھی کنفیس کرتا ہے اس کو تو کنفیس کرتا تو بالکل کرنا چاہیے اسے اگر وہ شافی فقہ کو مانتا ہے تو اسے کنفیس کرنا پڑے گا مجبوری ہے اس کی فون پہ آپ کا نکاح ہوا اور دوسری طرف دوسری کنٹری میں اگر آپ کی بیوی پریگنٹ ہو گئی تو وہ بچہ آپ ہی کا ہی ہے ہاں چار سال تک آپ کا کوئی ڈی این اے شی این اے نہیں سائل کیسی باتیں کر رہے یار ڈی این اے شی این اے بار میں ہیلو یہ جو فون پر کال کر کے بات کرتے ہیں میاں بیوی اور کچھ محسوس ہونے لگتا ہے تو اس سے بھی مطلب حمل ٹھہر جاتا ہے کیا سر یہ اسلامک لوگوں سے پوچھے بارہ ٹاپک چینج ہوگا ذرا اس کو آگے چلتے اور ثبوت پیش کیے تھے نہ نہ نہ دعائیں آتی ہیں جب ثبوت نہیں ہوتے میں نے ثبوت پیش کیے ہیں ہاں دیکھا کیا چپیڑ ماری ہے جو تمہیں شریعت پتی ہے نا اس کا نہیں مجھے پتا مجھے جو شریعت پڑی ہے اس کو سنو تم چپیڑ ماری ہے ہے اس کے اوپر کہہ رہی میں نے بالکل نہیں اسکالر کیا کہہ رہا ہے تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ چینج کیا تو نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے بیچاری رو رہی ہے تو نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ویب سائٹ پہ لکھا ہوا چھپی بھی بات لکھی ہوئی ہے ریپ میں ہاں نہیں میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ قرآن میں صرف اڈلٹری میں کہتے ہیں پھر اپنے ویب سائٹ ٹھیک کریں پھر کیا یہ غلط باتیں ہیں اپنی ہاں بعد میں قرآن کا حوالہ آپ کو کل بھیج دوں گی میں بتا رہا ہوں تمہیں تین صورتیں ہوتی ہیں ایک چار دیوار آنے کی ایک صورت میں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں بارہ لغویات ثابت ہو رہی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی ٹھیک ہے وہ میں آپ کو اس لڑکی کے اگری کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے یہی مسلمانوں کا رونا ہے ہمارے پاس بھی مسلمان آگے کہتے ہیں ہم نہیں اگری کرتے تم کیا دکھا رہے ہو وہ لڑکی بھی یہی رو رہی ہے اس وقت میں نہیں اگری کرتی تم کیا دکھا رہے ہو ویب سائٹ پہ تم نے کچھ اور لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ویب سائٹ بتائے گی نہیں تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے لو رو لو ویب سائٹ کو جب شرح نافذ آئے گی نا تب ویب سائٹ تمہارا ساتھ نہیں دے گی تب جو تمہارے حکمران ہے نا وہ بنائیں گے وہ بتائیں گے قانون ہو the hell are you who what is the website website کیا ہوتی ہے تمہیں تمہارے اسکالر اول بتائیں گے اصل چیز کیا ہے ویب سائٹ ہے میں بتاؤں گا یا ویب سائٹ بتائے گی یہ ہوگا تم لوگوں کے ساتھ تمہیں شریعہ چاہیے لے لو سریا سریا ہے پورا گردن سے جائے گا اور کہاں سے نکلے گا دیکھنا میں آپ کو نہیں کران پہ لکھا کران اوپر آتا ہے آپ سے قرآن تم سے اوپر آتا ہے کیا کہا اس نے جس طرح مسلمان ہمیں نہیں کہتے قرآن اوپر ہے تم کیا بتا رہے ہو ابے میں تمہیں تمہارا شریعہ بتا رہا ہوں اس سے تمہارے اسکالر سے سب کچھ بنایا نہیں نہیں قرآن اوپر ہے ہم قرآن کی ٹرانسلیٹ کریں گے میں کیا کیا بتاتا تھا تھا کہتا قرآن کچھ نہیں کر سکتا تمہارا جب اول الامر اوپر آ گئے نا انہوں نے بتانا ہے کہ جی قرآن تفسیر کیسے کرنی ہے شرع شریعت کیسے ہے تمہارے امام جب آ جائیں گے وہ بتائیں گے اس وقت تم رنڈی رونا نہیں مجا سکو گے جس طرح یہاں پہ آ کے مجاتے ہو ہمارے چینلوں پہ دس از دا ریئلٹی آف اسلام یہ نداوت بتا رہی ہے وہ اسی طرح بچپنے کی طرح رو رہی ہے اور وہ جو امام ہے وہ کیا کہہ رہا ہے تم بتاؤ گی مجھے میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں تم جاتی ہوگی میں اچھا ریپ کو ایک طرف کریں ان جو گفتگو ہوئے ای اور واٹس ایپ چیٹ وہ لف یا تو آپ نے کل وہ سمجھا رہا تھا اور آپ نے ایک بچکانا والی بات مان لی نہیں نہیں مجھے وہ بتائیں آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ اس وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا ہائی ہاں، قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ کسی نے جو جس نے بھی دیکھا ہے جس نے بھی دیکھا ہے وہ کہہ وہ کہہ رہے کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کوٹ کوئی نہیں مانے گا یہ میں بتا دوں کہ برٹش سبحان اللہ ساحل سنو یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو میں ان مسلمانوں کو بولتا ہوں جب یہ میرے پاس آ کے ڈبیٹ کرتے ہیں فلانا کوٹ یہ بات نہیں مانے گی میں نے کلیئر کٹ پروف دکھا دیے ہیں وہ کہہ رہا نہیں جو شرح میں لکھی ہوئی اس کو کو مانیں مانیں گے گے یا تمہارے پروفوں وہ کہہ رہی ہے میں نے کلیئر کٹ پروف دکھا دیے ہیں برٹش کوٹ نہیں مانے گا فلانا نہیں مانے گا سب نے اگری کر دیا وہ کہہ رہا نہیں شرح نہیں مانتی ساحل لک لک لک ایٹ ایٹ دس بے چارگی دیکھ اس بچی کی اس کے باوجود بھی یہ ہمارے جو مومن معصوم مومن حضرات ہے کیا لگتا ہے سدھر جائیں گے آئی ڈونٹ نو اگر کسی کا دماغ کھلنا چاہیے نہیں کھلے گا تو کیا کر سکتے سر ہمارا کام ہے دکھا دینا پڑھا دینا سمجھا دینا اور اسپیشلی جو نان مسلم لڑکیاں ہیں بہنوں بیٹیوں پلیز سمجھو سمجھو یہ حال ہونا تمہارا ایٹ لیسٹ یار چلو ہماری نان مسلم بہنیں بیٹیاں سمجھ جائیں ساحل یہ نہیں ہاں، سمجھتی یہ تو سمجھ جائیں بےچاری کی مجبوری دیکھ ساحل یار سیریسلی کس طریقے سے رو رہی ہے چلا رہی ہے اور سنتے ہیں اور سننے والا کوئی نہیں سننے والا کوئی نہیں اور کس سے بات کر رہی ہے وقت کے امام سے سر اس سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے قاضی سے بات نہیں کر رہی وقت کے امام سے بات کر رہی ہے دا ٹاپ نوچ دا ٹاپ نوچ یہ میسج مسلم اور کافر دونوں کے لیے ایبسلیوٹلی اس چوبے سے پھر اللہ رحم ہی کرے میں یہ بس کہہ سکتی ہوں اللہ کیسے رحم کرے گا ہاں ہاں بہرحال وہ آپ برٹش حکومت سپریم ہیڈ نہیں ہیں برٹش کوئی نہیں مانے گی کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہے جی، نہیں نہیں میں نے نہیں چھوڑنا یہ آپ سن لیں میرے سے میں نے کسی حال اور کسی صورت میں میں نے نہیں چھوڑنا تو آپ کی نصیحت غلط ہے اسلام کے خلاف جاتی ہے نہیں دوبارہ میں کراؤں گی میں نیتا ہوں چچا موتی نہیں ہوں آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ ہیں سم ریزن پھر نہیں خدا کا نہیں اگر میں صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے یہ آپ کو بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں ہوں ہوں ہوں نہیں نہیں میں بیت میں میں نہیں وہ میرا وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی وہ میں نے فیصلہ کرنا اچھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے تم نے میرے ساتھ بیعت کی ہوئی ہے تم میری بیعت میں ہو میری بات مانو میں پھنسا نہیں ہوا تم پھنس جاؤ گی اور وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے تم پھنس جاؤ گی تم بیعت میں ہو اچھا دوسرا پرابلم کیا ہے یہاں پہ اگر یہ اس کی بیعت چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی اور اس کی ماں کی جتنی بھی جائیداد ہے کیونکہ مرزائی خاندان سے ہے ندا جیسا کہ میں نے بتایا دادا ایک ہی ہے ٹھیک ہے مرزئی خاندان سے ساری جدادیں ختم ہوتی ہیں پانانا میں جو پیسے پڑے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ اگر جا کے کورٹ میں کیس کرتی ہے تو یہ اس کو اس کو پیچھے سے بیک نہیں آئے گی اپنے ان لوگوں کی لیکن جو دوسرا بندہ ہے اس کو پوری اس قوم کی بیک آئے گی تو پھنس گئی اکیلی ہو جائے گی بیت کیسے چھوڑ دے بیت بھی نہیں چھوڑ سکتی اور چونکہ مرزا خاندان سے ہے تو بیت خود مرزا خود بھی نہیں چھڑوا سکتا اس کی اس کو اپنے منہ سے چھوڑنا ہے تو لہٰذا بہت بھی نہیں چھوڑ رہی بہت کیسے چھوڑے کہتی بہت نہیں میں چھوڑوں گی اچھا بہت بھی نہیں چھوڑوں گی لیکن قانون بھی تو چینج کیا قانون وہ چینج نہیں کر سکتا اسلامک قانون ہے اس لڑکی کے لیے کیسے چینج کر دے پھنسی ہوئی ہے لڑکی بھی اور وہ بھی پھنسا ہوا ہے وہ پھنسا انبلیویبل اور یہی میں بتا رہا تھا پہلے تین گھنٹے میں نے آپ لوگوں کو پہلے سمجھایا ہے یہ جب تک یہ پورشن میں لانے سے پہلے آپ لوگوں کو پوری بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے الیجنس لینا کسی کا الیجنس دینا اپنا مطلب مطلب ادھر تو کافی کچھ بیچا ادھر جو بیچ دینا اپنے آپ کو بائت کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا گیو اوے کر دینا کہ میرا امام بھی گا جو بھی بتائے گا وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا گیو اپ کر دینا اپنی پورا اپنا آپ تو وہ کہہ رہا ہے بائت کا یہ مطلب ہے تم پٹھا مطلب سمجھ رہی ہو سو ایلیجنس نہیں ہے بیچ دینا ہے بائت کا مطلب کا مطلب بھی سمجھا دیا لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہے کنجر خانہ کھلا ہوا ہاتھ خاص میں وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے ہاں عامر لگا ہوا ہے ڈاکٹر بشیر لگے ہوئے ہیں محمود شاہ لگا ہوا ہے پورا ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا خاص عامر بھائی تو میں کئی دفعہ بتا چکی کیا کہوں اور میں کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں ان کو الیکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے ہاں تو وہ سسٹم نہیں جب ہوا جل کام تو میں نے ادھر سے ایک سپرنٹ ماری کہ یا شکر و کھرا کے نفل پڑے یا اللہ اس دفعہ تم نے مجھے بچا دیا ہے میں نے تو نہیں پیش کیا تم نے خود مجھے کسی نے میرے کب کہا کہ میں نامی عامر بھائی دیکھا کیا عامر بھائی نے بھی پہلے ایسا کرنے کی کوشش کی اس کے کزن نے عامر بھائی کا ایریکشن نہیں ہوا اس نے کوشش پوری کی اور اس نے سپرنٹ ماری اب وہ مفتی کیا کہہ رہا ہے بھائی تو نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کو وہ کہہ رہی ہے میں نے پیش نہیں کیا رو رہی ہے کہہ رہی میں نے پیش نہیں کیا اس نے میرے ساتھ سیکس کرنے کی کوشش کی ہے ریپ کرنے کی کوشش کی ہے وہ تو شکر ہے اس کا کھڑا نہیں ہوا بھاگ گئی like imagine imagine this imagine this پیش کیا مجھے ایک دفعہ بتا میرا یہ جملہ تھا کیا کر سکے میں نے یہ کیونکہ مجھے یہ میں الیکشن کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی تھی اتنا شرم حیا میرے اندر ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے کس جملے میں بولنے جی پہلے تم نے کہا تھا کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ کر سکے اب تم نے کہا اریکشن نہیں ہوا یار پاگل کے بچے اس قابل نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر سکے اور اریکشن نہیں ہونا لائک تو سیم ہے نا اس بندے کا کھڑا نہیں ہوا ورسز وہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ میرے ساتھ کچھ کر سکے آر یو کڈنگ می تو آلریڈی دو بندوں نے ایک ہی فیملی کے دو بندوں نے باپ نے کر مارا بھائی یعنی کزن کر نہیں سکا اور وہ باپ کے خلاف کھڑی ہے کیس کے لیے اور اس کا کیس نہیں لے رہے کہ تیرے پاس چار گواہ نہیں ہے ایویڈنس نہیں ہے میں وہ انہوں نے مجھے ایک طرف اپنے گھر لے کے گئے کوشش کی نہیں وہ قدرتی طور پہ کامیاب ہوئی اور میں نے ادھر سے ایک سپرنٹ ماری نہیں نہیں نہیں آپ اگر کچھ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں میری تھراپسٹ ہر کوئی سائیکولوجسٹ کہے گا کہ یہ کافی لمبا ہے میں اس کو فی الحال یہاں سے ریموو کر رہا ہوں میں اس کو سیپریٹ سٹریم ایک سیپریٹ ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو مل جائے اچھا یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات اس کو نہیں ملا اپنا سارا کچھ سارا اس کی مدر نے پھر ایک انٹرویو دیا ایک پرائیویٹ انٹرویور کو یہ اس کی مدر ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے میں ٹھیک ہوں الحمد للہ کیا حال ہے آپ کے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا یہ ندا کی مدر ہے جو اب آپ کو بتا رہی ہے کہ ندا کے ساتھ کیا ہوا نا یہ اس کی مدر ہے امیجن دیٹ میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ دے آپ نے کیا بات کرنی تھی کرنے جی میں نے اصل میں آپ کی ایک آڈیو آپ مجھے لکھ چکے ہیں تفصیلی جی بالکل آڈیو میں آپ نے کہا میں نے بات جو کی تھی وہ آپ تک پہنچی ہے تو آپ نے سوچا کہ کچھ سوال کرنے کی میں خود اجازت دے رہی ہوں جی، جی۔ تو آپ سے کچھ پوچھ لیں ٹھیک ہے جی میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر نسر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا باپ کے متعلق ہاں جی انہوں نے گڈ ون <laughs> والد محترم کس حساب سے کہہ رہے اس کو اس باپ کے بارے میں جو اس نے کہا وہ بول والد محترم تیرا تو کیوں والد محترم کہہ رہا ہے کیونکہ مرزا ہے مرزا خاندان کا ہے سیکنڈ ان لائن ہے سیکنڈ ان کمانڈ ہے تو جناب انہوں نے عزت دینی ہے یہ تو حال ہے ہاں ٹھیک ہے کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی بھی نہیں میں دس ہزار فیصد اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے دس ہزار فیصد اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا اتنا مجھے یقین ہے اس بات ورنہ میں نے جا کر کبھی ساتھی نہ دیتی تو میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے بہرحال یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بات ہے جو دنیا میں ہے جی دنیا میں ہے دہریا بھی نہیں کرتے سمجھ آئیے جی دہریا میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں دہریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپنی بیٹی اور چار پانچ سال کی عمر سے اس کے یاد کرنا شروع کرتے یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے بلکہ بلکہ دیکھو اس نے کیا کہا دیریا دیکھا دیریا کتنے برے لگتے ہیں ان کو دیریا ان کو اتنے برے لگتے ہیں دیریا کہتے ہیں ایتھیس کہتے ہیں ایتھیس بھی نہیں ایسے کرتے اچھا اب اس میں قرآن کی آیتوں کو کس سے ملائے گی قرآن میں ایتھیس کو ایگنوسٹکس کو کافروں کو ورسٹ آف آل کریچرز کہا گیا وہ سنیں جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے میں کہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹرم اچھی بہترین ٹرم جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے یعنی میری تمام مخلوق سے بدتر ان لوگوں کو ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بیچتی دیا ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے دوسرا میرا سوال یہ تھا بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے میں مغرب کی نماز اثر کی نماز فضل مسجد میں ادا کرتا تھا مسجد فضل لنڈن میں اور خلیفہ رابع خلیفہ رابع رحمۃ اللہ جو تھے وہ آتے تھے نماز کے لیے اور اکثر میں نے ندا کو اور عثمان کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اچھا، دیکھا میں نے بچپن دیکھا ہے انہیں میں بہت ہی ایکٹیولی ان کے ساتھ تھا بلکہ عثمان کی کیا عمر ہے میں تقریباً فورٹی نائن سال میری عمر ہے اور میرا سوال میرا یہ تھا آپ زیادہ بڑے تو نہیں ہیں بچوں سے میرے نہیں مطلب میرے عثمان فورٹی کیا ہے نا ہاں جی تو آپ نو سال بڑے ہوں گے اس سے بالکل عثمان بالکل جو جب آتے تھے نماز کے خلیفہ رابع کے ساتھ تو ندا کو میں اکثر ہاں۔ دیکھتا تھا ان کے ساتھ جب آتی تھی میں مرزا ہاں۔ لکمان کو بھی اس وقت دیکھتا تھا ان کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ آپ خلیفہ رابع صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ رہتی رہی ہیں اور مرزا لکمان بھی وہاں پہ تھے تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کا جو ندا النصر صاحبہ کے ساتھ اس کے باپ نے زیادتی کی ہے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو اس بات کا علم تھا یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی ندا کے ساتھ توبہ کریں کر رہے ہیں اگر ابا کو ایک ڈراپ کا شک ہو جاتا نا تو ابا اس آدمی کے ساتھ جو کرتے نا وہ پھر دنیا نے دیکھنا تھا ابا کے اندر تو اتنی زیادہ غیرت تھی جماعت کی لڑکیوں کے لیے اپنی نواسی کے لیے وہ اس طرح کے سوال آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں ہائے کیوں نہ پیدا ہو کیوں نہ پیدا ہو یہ کہ مرزا لکمان نہیں خلیفہ رابع کو ندا کے ہاں۔ بارے میں ایک ایک ہوتا نا شوش ہاں۔ کا بھی شک نہیں تھا دادے کو بالکل نہیں پایا تھا بالکل نہیں پایا دادے کو کمال ہو گئی یار اچھا خلیفہ رابع جو بتلا رہے ہیں وہ ان کا شوہر ہے نا لالا جی نہیں ان کا دادا ہے کہ دادے کو بالکل نہیں پایا تھا جو دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں نا جو مرزا مسرور مسرور جو ہے وہ اس وقت خلیفہ ہے ٹھیک ہے سوری یعنی مرزا مسرور جو ہے خلیفہ ہے یہ پانچواں ہے نا رائٹ ہاں، جو ندا ہے اس کا جو باپ ہے وہ لکمان ہے ٹھیک ہے تو اچھا۔ ان کا دادا ہے وہ یہ ہے تو دادا نے شادیاں گھروں میں ہو رہی ہیں کزن میرجز ہو رہی ہیں نا خلیفہ دادا تھے ہاں کہ ان کو بالکل نہیں معلوم تھا میرے باپ کو یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجھے بالکل نہیں معلوم تھا اس کو کہ وہ کیا کر رہا ہے میرا میرا جو خامند ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کو بالکل نہیں معلوم ابا ویسے بھی گھر میں نہیں ہوتے تھے سارا دن دفتر میں ہوتے تھے جماعتی مصروفیات میں ہوتے تھے ٹھیک ہے ان کو گھر کے اندر کوئی نظر کوئی چیز کی تو ایسی نظر نہیں آ سکتی تھی جب ابا گھر آتے تھے سب کو بتاتا وہ گھر آ گئے یعنی کھانے پہ تو آتے تھے صرف تو سارے الرٹ ہوتے تھے ان کے لیے تو کئی بار رابے کو لام نہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے سب کچھ تو آپ یہ ہاں۔ بات کر رہی ہیں کہ مرزا لکمان صاحب کا کوئی ایسا کیریکٹر نہیں تھا کہ جو جو خلیفہ رابے کو ان کے کیریکٹر کے بعد ٹھیک ہے لکمان مرزا لکمان کا کوئی کریکٹر ایسا نہیں تھا جو کہ رابے کا پتا ہو ٹھیک ہے اوپر کوئی شک ہو جو کہ پہلے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس جو جماعت مجھے دوبارہ بات کر رہے ہیں آپ نے پوچھا ہے کہ خلیفہ رابے کو اس پہ شک تھا میں نے اس کو کہا ہے کہ اب وہ رپورٹر کہاں جا رہا تھا کہ رپورٹر سے کہاں جا رہا تھا کہ مرزا لکمان کے اوپر ادر کیسز تھے جب مرزا لکمان کے اوپر ادر کیسز تھے تو رابے نے کیوں نہیں اس کو مزید مانیٹر کیا اب رپورٹر اس سائڈ پہ جا رہا ہے تو اس نے کیا کہا فورن سے پہلے کہ یار اس کو نہیں نہیں نہیں نہیں تم تم نے کہا تھا ندا کے بارے میں سوال کرنا اس کے بارے میں کرو نا میرے باپ کے بارے میں کیوں جا رہی ہو کہ باپ اسے روک لیتا تو ایک بندہ نون تھا کہ اس کے اوپر ادر لڑکیوں نے بھی انگلی اٹھائی ہوئی تھی اور رپورٹر بالکل صحیح جگہ پہ جا رہا تھا کہ تیرے خوابت کے اوپر ادھر لڑکیوں نے بھی انگلی اٹھائی ہے تو تیرے دادے کو پتا تھا سوری تیرے باپ کو پتا تھا جو وقت کا حکمران تھا اس وقت جو وقت کا امام تھا اس وقت اس کو پتا تھا کہ اس یہ غلط چیزوں ملوث ہے سی پورا گھر اسی میں ملوث ہے کیا ہاں تھینک یو دادا بھی اسی طرح دکھ رہے ہیں چچا بھی اسی طرح دکھ رہے ہیں خلیفہ رابع بھی اسی طرح دکھ رہے ہیں خلیفہ پنجم جو ہیں وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی کتابوں سے فقہ سے یہ ہٹائیے تو کیوں آپ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں سب تو اسی ملوث ہیں تھینک یو کہہ رہی ہے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے بتا مجھے کچھ اور رہے ہو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو سالو وداؤٹ لائز اسلام ڈائز جھوٹ کے بغیر اسلام مر جاتا ہے ویب سائٹ پہ صحیح اسلام لکھتے اسلام مر جائے گا یہ دیکھو یہ انٹرویوز بہت امپورٹنٹ ہیں یہ مین سٹریم میں نہیں چلے نہیں چلنے دیے ہم تو ہیں ایکس مسلم ہم تو چلائیں گے پٹ لو جو پٹنا ہے زیادہ کیا کرو گے میری یہ ویڈیو بلاک کرا دو کرا دو بھائی ذرہ بھی شک نہیں تھا اگر ایک ذرہ بھی ابا کو صرف شک بھی ہوتا نا تو ابا نے اس آدمی کو ختم کر دینا تھا مطلب ہماری ہاں، ختم کر دینا ابا نے ختم کر دینا بغیر شرح شریف ختم کر دینا تھا ابا کو شک نہیں تھا ابا کو جب باقی لوگوں نے باقی لڑکیوں کا بتایا تھا اس وقت ابا کو پتا نہیں تھا جی، میں نے بھی کرنی تھی ظاہر ہے ختم بالکل اور بچوں کو ملنے سے روکنے کے لیے ابا سمپل سی بات تھی اب میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کتنی دماغ انسان کا پورا چل رہا ہوتا نا ایسے اتنے جانور آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے میں خود بھی ٹارچر ہو رہی تھی ٹھیک ہے میں کوئی خوش باش لڑکی نہیں تھی اس وقت اور جب ابا ایک سمپل طریقہ تھا انگلینڈ میں ہم رہتے تھے انگلش نیشنل تھے ہم سارے کہ ایسے آدمی یہ بچوں کو مارا بھی کرتا تھا پھر میں نے اس کو پولیس یہ کہنا تھا کہ مجھے اور میرے بچوں کو ابیوز کرتا ہے فزیکلی یعنی اور وہ اس آدمی کا سڑک پہ آنا بھی بند کر دیتے ہیں اس کے بعد اچھے آسان تھے اس وقت ٹھیک ہے لیکن میں ایک تو سوال اور سے پوچھا جا رہا تھا جو آپ جی۔ جو آپ اگلی بات کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی جس کا پہلی کا میں نے جواب دے دیا اگلی بات میں چھوڑتا ہوں میں ایک اور اچھا ایک بات میں آپ سے اور کر کرنا چاہتی ہوں جی۔ دیکھیے میرے لیے یہ انتہا کی جذباتی تکلیف والی باتیں ہیں ٹھیک ہے اور میں اس میں بولتے ہوئے بھی جذباتی ہو جاتی ہوں ٹھیک ہے میں نارملی اس طرح نہیں بات کرتی جس طرح میں ابھی کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ سوچیں کہ ماں جو ہے اس کے لیے کس قدر ریکارڈ آ کر ریکارڈ ہونے کی نوبت کیوں آئی نوبت اس لیے آئی کہ لقمان کا جب بتایا تھا نا شیطان کا میں اس کو صرف اب شیطان کہتی ہوں جی۔ ٹھیک ہے شیطان کا جب حضرت خلیفہ خامس کو بتایا گیا تو خلیفہ خامس اس وقت پورا ساتھ دے رہے تھے ندا کا پھر اس کے بعد ندا کے جو اور جو تھے لوگ جو اس کو جو اس کے ساتھ ذاتی کر چکے تھے ندا نے مجھے بتایا تو میں نے اس میں سے کہا کہ مموزہ کا نام نہ کو بھی بتانا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کتنا زیادہ فیوریٹ ہے یا سب اس سے دبتے ہیں دو باتیں تھیں تو میں نے کہا کہ جب ہم لندن جائیں گے تو تب محمود شاہ کا سب کو بتانا ان کی میز پہ اول تو میں پہلے دن ہی جس دن ندا بولی ہے میں انگلینڈ آنا چاہتی تھی نہ دفتروں میں یہ باتیں جائیں نہ ندا کے خط جائیں نہ فون ہو ہاں مزدور کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں حضور نے ہمیں منع کر دیا کہ لندن نہیں آنا اگر ہم لندن آ جاتے تو اس آڈیو کی نوبت ہی نہ آتی نا ٹھیک ہے ہم نے آمنے سامنے بات کرنا تھا حضور جس طرح بھی صدر کرتے آڈیو فون کالز ہونی نہیں تھی ٹھیک ہے وہاں حضور نے روک دیا پھر میں نے ندا کو منع کیا کہ محمود شاہ کی بات تم نے دیکھتے جاؤ کن کن جگہوں کے اوپر جا کے اس کو منع کیا جا رہا ہے اچھا، کہاں کہاں جانے سے روکا جا رہا ہے حضور کہہ رہے ہیں حضور یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ ہم کو لگتا کرنٹ مرزا مسرور احمد جو کرنٹ کرنٹ ہاں۔ کرنٹ کرنٹ خلیفہ ہے پنجوا حضور سے اس سے ہاں۔ جل رہی ہے نا اچھا اب تو وہ ہے نا مرزا مسرور کا فوٹو بھی دکھلا دینا یہ سفید پگڑی چل رہا ہے سارا بھیا نا اسی لیے سکرین پہ چل رہا ہے لیکن ابھی آگے دیکھتے ہیں سب کو انگلینڈ جا کے بتانی ہے اس سے پہلے نہیں بتانی کیونکہ یہ اچھا، بہت زیادہ خطرناک آدمی ہے اس کے بعد ہم روا میں نہیں رہ سکتے تو حس صاحب نے بہت انسسٹ کیا اس کو تو اس نے ایک دن مموشا کا نام بتا دیا کہ مموشا بھی تھا ان لوگوں میں وہاں سے کہ صاحب نے گھبرا گئی کہ یہ کیا ہوا ہے ان کو اور ندا بھی کہتی کہ ہم بھی بدل گئے ہیں بالکل محمود کے نام پہ لیکن میرا سوال میں سوری بات آپ کی کاٹتا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمود شاہ صاحب کا نام جو اپنا ندا نے نے لیا کہ انہوں ان کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کو اس بات کا سب سے پہلی بار کا پتہ چلا تھا مجھے پتا چلا تھا اس نے مجھے ماں کو بتانا تھا نا بھی سارے ایک ایک کر کے وہ باتیں مجھے بتا رہی تھی روز تو یہ کتنی پرانی بات ہے جب آپ کو اس چیز کا علم ہوا کہ ندا کے ساتھ اس طرح زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے ہو رہی کہ مجھے پتا ہوتا تھا مموشا کو میں ندا کو چھتر مار کے اپنے گھر میں مموشا سے بننا کرتی ملنا جلنا مجھے نہیں پتا تھا ہاں، بات سنے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جی نے بتایا میرے لیے حرکت کر رہا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ حضور کو بتائے گی تو ہمارا ربا میں زندہ رہ کے سروائو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا ٹھیک سی تو ویٹ کیا ان دونوں نے کہ پہلے یہاں سے نکلیں ربا ایریا سے نکلیں اور جائیں سیدھا کے سیدھا یورپ وہاں پہنچ کے انہوں نے ساتھ بات کی ہے کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے سو so امیجن کرو کہ یہ کلٹ کی روٹس کتنی ڈیپ ہیں عورت یہاں پہ کیا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ویسٹرن کتیا versus female in Islam western کتیا ورسز فیمل ان اسلام کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ جو احمدیاں ہیں انہوں نے شریعہ لگایا ہوا ٹھیک ہے احمدیوں کا امام اپنا ہے انہوں نے شریعہ لگایا ہوا کوٹ شوٹ میں نہیں جانے دیتے اپنے لوگوں کو وہ اپنے شریعہ کے اوپر اسلامک شریعہ کے اوپر سارا کچھ کرتے ہیں ڈو یو سی کہ اگر شریعہ لگ جائے تو کیا ہوئے گا کدھر لگایا ہوا ہے بھائی لیکن اپنی اپنے لوگوں کے بیچ میں نا یعنی ان کی اپنی نہیں آئی مین کنٹری کنٹری میں نہیں لگ یعنی کنٹری وائڈ نہیں ہے نا وہ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا you don't go to the court you go to the ان کے اپنا شریعہ کورٹ کے اندر نہیں وہ سزا کیسے دیں گے سی فار ایگزامپل اگر وہ اسی طریقے سے وہ دیں گے انٹرنل سزا دیتے ہیں وہ سارا کچھ انٹرنل کرتے ہیں نو بڑی گوز تو یہ یہ والی جو ہے what you say capital punishment sir اب یہ مجھے تھوڑا سا نا اب جانا پڑے گا کس طریقے سے کرتے ہیں لیکن یہ انٹرنلی گیم کرتے ہیں ساری they were they have very deep roots باہر نہیں نکلنے دیتے باتوں کو اس قسم کی اور انٹرنلی سزائیں جزائیں سارا کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے کورٹ میں لے کے جانا پڑے گا تو بھی ان کی اپنی شرح کونسل لے کے جاتی ہے کورٹ میں اور وہاں سے ان کے اپنے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو یعنی you know they make sure کس طریقے سے پنشمنٹ دینی ہے یہ خود کر رہے ہوتے ہیں تو they have a very very strong binding کہ آپ کو کچھ بھی ہے نا پہلے آپ ہمارے کورٹ میں آئیں گے پھر ہم آگے چلیں گے ہم لے کے جائیں گے اگر کہیں لے کے جانا تو تو ڈائریکٹ اگر آپ گئے نا تو جو ان کی اپنے لائرز ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ جی آپ پہلے اپنے انٹرنل کاؤنسل میں کیوں نہیں آئی تھی آپ کو پہلے اپنی کاؤنسل میں ہاں وہ بھائی آپ کورٹ میں ڈائریکٹ کسی کو آپ نے گھسیٹیں گے نا ان میں سے ٹھیک ہے وہ کیا کہیں گے آپ اپنے کورٹ میں کیوں نہیں آئے تھے ہمارے ہماری کونسل میں کیوں نہیں آئے تھے گئے ادھر اوکے ہماری تمام لائرز ان کے پاس انے وہاں پیسہ ہے کیونکہ بیس پرسینٹ تو دینا ہی دینا ہے امام ہے نا محمد کو بیس پرسینٹ جا رہا تھا بیس پرسینٹ کو جاتا ہے ٹوینٹی پرسینٹ آپ کی ڈیلی ویجز ان کو جا رہا ہے انے وہاں پیسہ ان کے پاس پنتو ان کے پاس اتنے ہیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے تو ساحل بھائی مجھے ٹوینٹی پرسینٹ کھپن تو ان کو جاتا ہے کیونکہ امام ہے وقت کا مزے اچھا، بھائی میں یہ دیکھ رہا تھا <laughs> اپن بھی میں تو سوچ رہا ہوں پھر سے مسلمان ہو کے کچھ ایسا سسٹم بناؤں کہ لوگ جو ہے بیس پرسینٹ اپنے کو دے اور اپنے کو اس طریقے سے مانے بھی <laughs> تو مزے ہی مجھے لائف میں <laughs> صحیح بات ہے اچھا کوئی بندہ لالا جی ہاں، حاکم وقت جو ان کا ہے خلیفہ وقت اس کے خلاف نہیں جا سکتا اس کی گردن مار دی جائے گی تبھی تو یہ بندی کہہ رہی ہے کہ میں وہاں پہ نہیں کہہ سکتی اور نہوکا کوٹ میں جاؤں گی وہ کہتی جا کے دکھا وہاں پہ تجھے دیکھ لیں گے sir this is the reality Kerala story میں کیا ہوا اب نا let me connect this Kerala story میں وہ لڑکیاں جب ان کو سلیب بنا کے ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمایا گیا وہ لڑکی چار گواہ ثابت کر سکتی ہے جنہوں نے ایکسپلسٹلی دیکھا ہو کہ بندے آئے خیمے کے اندر اور اس کے ساتھ سیکس کیا کیا وہ لڑکی چار گواہ پروڈیوس کر سکتی ہے نہیں بات ختم کیرلا اسٹوری کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ وہ دونوں آپس میں زنا کرتی ہیں اگر آپ میں زنا کرتی ہیں نبی کریم کی حدیث کیا ہے تم نے زنا کیا بتاؤ نہیں اگر تم نے بتایا تم اپنے خلاف خود پروڈیوس کرو گے evidence let me show you قرآن اور حدیث ساتھ میں کہتی ہے گناہ کرو اور گناہ کو چھپاؤ نبی کریم کی حدیث آتی ہے ساتھ میں اور میں آپ کو شرح بھی دکھاؤں گا ابھی ٹھیک ہے آپ نے اگر پروڈیوس کیا ہے گناہ کیا آپ نے تو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ گناہ دکھانا نہیں ہے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے بخاری کی سکس ایٹ ون فور اس کی شرح میں آپ جاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ نے گناہ دکھانا نہیں ہے یہ دیکھیے A man from the tribe of Bani Aslam came to Allah Messenger and informed him that he had committed sexual intercourse and bore witness four times against himself. اس نے چار دفعہ یہ بولا کہ میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے پھر اس کو ڈیتھ پنشمنٹ دی گئی اچھا لیکن پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ چار پنشمنٹ اس نے چار کیسے کیے جب محمد کو پہلی دفعہ اس نے کہا تو محمد نے منہ پھیر لیا صحیح مسلم اس کی شرح میں جائیں گے تو آپ کو صحیح مسلم کی یہ حدیث دیتے ہیں وہ اللہ messenger I have committed adultery he the holy prophet turn away from him انہوں نے اسے دوسری طرف دینا شروع کر دیا کہ دفعہ ہو جا میں نے نہیں سننا he again came round facing him وہ گھوم کے نبی کے دوبارہ سامنے آ گیا اللہ messenger I have committed adultery he the holy prophet turned away again دوبارہ تیسری دفعہ منہ پرے کر لیا وہ دوبارہ گھوم کے آیا جب تک کہ وہ چار دفعہ نہیں آ گیا as he has testified four times against his own self اللہ messenger called him and said you are mad پاگل ہو کیا کتے کے بچے ہی سیڈ نو نہیں میں پاگل نہیں ہوں he again said are you married شادی شدہ ہاں he said yes thereupon go stone him to death جا اسے لے اس کا پتھر مار دو اسلامک شرع کے اندر ایک قانون ہے شرع ہے جو یہ کہتی ہے کہ سیکرٹ جو ہے جو سیکرٹ میں گناہ کیا ہے اس کو سیکرٹ میں رہنے دو اگر اللہ نے تمہارا گناہ چھپایا ہے تو وہ چھپا رہنے دو یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی بونگی ہے بہت بڑی کت پنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم شرح کے اندر دیکھیں میں آپ کو شرح کے اندر دکھاتا ہوں اگر ہم شرح کے اندر دیکھیں تو اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا لمی یو ہاں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گیا the prophet said the Muslim is a brother of a Muslim he does not up hang back from coming to his aid or belittle him it is sufficient wicked for someone to demean his following Muslim اپنے کسی فالوئنگ مسلم کی کوئی گندی بات ڈی مینگ بات مت بتاؤ ڈونٹ سٹ مت بولو اس کو زیادہ ڈیٹیل کے اندر امام الحاف بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے بیان کرتے ہیں امام الحاصر الغزالی بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر سیکرٹس آف مسلم ایک سیکنڈ یہ دیکھیں امام غزالی الحافظ بیان کرتے ہیں اپنی فقہ کی کتاب کے اندر احیائی علم الدین کے اندر یہ فقہ کی کتاب ہے وہ بیان کرتے ہیں keep the secret of a Muslim secret the prophet said if a man keeps the guilt of a Muslim secret God will keep his guilt secret both in this world and the next He also said, if a man keeps the sin of a man's secret in this world, اگر تم اس دنیا میں کسی بندے کا گنا سیکرٹ رکھو گے God will keep all of his sin secret on the day of resurrection تو اللہ قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کو سیکرٹ رکھے گا بھائی غزالی جھوٹا امام شافی جھوٹا امام ابو حنیفا جھوٹا محمد جھوٹا اگر یہ سب جھوٹیاں تو پلیز آگے کہہ دو صاحب کچھ مومن بیک سٹیج میں ہے اگر سب کو ڈسکشن ہاں، جی، یار یہ ہندی نیم جو ہے یہ مومن ہے Hindi name Sunday thank you sir آپ نے بتا دیا بلاک ہو گیا وہ ہاں جی آپ میں سے انہوں صاحب مومن مومینا صاحب مومن ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہاں جی صاحب مومن ہاں جی، باری باری باری باری باری باری باری جی انون صاحب کیا چل رہا تھا یہ ہیلو ہاں جی۔ ایڈم بھائی میں بات کر رہا ہوں عمر عمر بات کر رہے ہیں ہاں ایڈم بھائی عمر آپ آپ آپ کیوں آئے بھائی بھائی میں کچھ شیئر کرنے آیا تھا آپ سے آپ نے اسلام چھوڑ نہیں دیا کل آپ سے بات ہوئی تھی کافی ڈیٹیل میں ہاں ہاں میں نے چھوڑ دیا اسلام میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں نا اس کو آپ کنٹینیو رکھنا اور جتنے بھی گلیز اور گندے مومن ہیں نا ان کی اوقات دکھا دینا آپ میں بات کر تھی ابھی آپ سے ای میل ہاں۔ ہاں۔ ہاں، کریں تو بلائیں گے یار یہ کون ہے بندہ نیچے شاری صاحب آپ کے مائک میں یہ مانے گا نہیں اس کو میوٹ کرنے کے بعد ہی ان میوٹ کر دیتا ہے اس کو بیک سٹیج ہاں۔ کیا ہوں میں تو یو نو بھائی ذرا تھوڑا سا یار آپ ذرا خیال کریں اس وقت ذرا ہم باقی لوگوں سے بات کر لیں آپ سے ڈیٹیل ہاں۔ میں بعد میں بات کریں گے ٹھیک ہے اوکے اوکے بھائی تھینک یو سہل بھائی آپ کو ای میل کریں گے یار دیکھ لینا عمر بندہ ہی ہمیں پہلے گالی سے نکالتا تھا ہم سے کافی ڈسکشن کر چکا ہوا ہے ہاں اس نے مجھے واٹس ایپ کیا ہاں۔ تھا اس کی سٹوری میں نے سنا ہے میں نے اس کو بولا بھائی تو ٹھیک ہے پرابلمٹک ہے لیکن آپ چونکہ وہی ہو ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی تو میں اسی لیے نہیں چاہتا حالانکہ وہ اس کی جو باتیں ہیں وہ بڑی یہاں پہ ہمارے چینل کو فائدہ دے سکتی ہیں لیکن ہاں، ہاں، مجھے پہلے اس کی لائف کا فائدہ ہے مجھے اس کی لائف چاہیے بجائے اس کے کہ یہ آ کے جذباتی پنے میں بات بتا دے گا شاید کچھ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے لیکن یہ پھنس جائے گا تو میں نہیں چاہتا کہ یہ پھنسے کسی بھی صورت میں ایگزیکٹلی وہ سمجھ نہیں رہا ہے لیکن اس کو میں نے سمجھایا بھی کہ تو ابھی مت آ تو مت بتا لیکن وہ بولتا ہے نہیں میں سیف ہوں مجھے کوئی پہچانے گا نہیں ادھر اتنے لوگ دیکھتے نہیں ارے بھائی ایک بھی دیکھ لیا جو تجھے پہچاننے والا ہے اور تجھے سٹوری بتا رہا ہے اس میں سے کوئی ہوا وہ تو پہچان لے گا نا کہ تو ہی تھا ایگزیکٹلی بہت مسئلہ ہو جائے گا تو anyhow Faheem Qureshi ji sir آپ نے کافی کچھ سنا کافی دیر سے آپ نیچے تھے کیا کہنا چاہتے ہیں انمیوٹ کیجئے فہیم قریشی میرا خیال ہے کہیں آگے پیچھے ویسے یہیں پہ رکھتے ہیں یہ کون آیا جی جناب مسلمان ہیں آپ یہ تو اوم کرا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے یار اوکے چلو ساحل دیکھ لو یار تین تو اس میں سے ویسے ہی نان مسلم تھے ہمیں بیک سٹیج فل کیا ہوا تھا اور فہیم قریشی کیوں نہیں بول رہے فہیم قریشی آگے پیچھے ہوا ہوگا انمیوٹ کر لو بھائی چلو اس کو سٹیج پہ ہی رکھو okay now let's go back ان کو اسٹیج میں رکھا جب انہوں نے بولنا ہوگا بول دیں گے سو اسلامک شرح کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے گناہ کو چھپانا ہے دوسروں کے سو اگر کوئی اڈلٹری کر رہا ہے تو آپ نے چھپانا ہے آپ نے بتانا نہیں ہے اور دوسرا محمد نے خود کہا کہ تم اپنے بارے میں بھی مت بتاؤ تم اپنے بارے میں بھی خود بتا دو گے تو مسئلہ ہو جائے گا so don't set otherwise تمہیں جو ہے وہ تمہیں وہ ملے گا تو ان ریئلٹی آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں یہ ایک ایسی کلٹ ہے جو مرد کے لیے بنی ہے مرد نے بنائی ہے اور مرد کے لیے بنائی گئی ہے عورت عورت کیا کیا ہے ہے یہاں پہ I am sorry to Sahil بھائی لیکن مجھے کہنا پڑے گا حالانکہ میں نے پرومس کیا ہوا تھا کہ میں کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالوں گا جو کہ لیڈیز وغیرہ سنتی ہیں ہمارے لیکن یہاں پہ مجھے کہنا پڑے گا ساحل بھائی اجازت ہے ہاں ہاں بالکل دیکھو کچھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اوائڈ نہیں کی جا سکتی ہے عورت کو صرف اور صرف ایک رنڈی بنا کے رکھا ہوا یہاں پہ لائک اس سے اس سے صاف ستھرا لفظ نہیں میں بول سکتا اور کچھ نہیں بنایا ہوا کیا اوقات ہے کیسے رو رہی تھی ندا اس کی ماں کیسے رو رہی تھی وہ جنت کہاں گئی ماں کے پیروں والی کدھر گئی آئیے کسی کو نظر کسی کو نظر آئیے ماں کے پیروں کے نیچے والی جنت ایک رنڈی کے علاوہ کیا بنایا ہوا میری بہنوں مجھے سوری یار میں لفظ بول رہا ہوں ماں بہنوں سے بات کر رہا ہوں لیکن آج کا ٹاپک بہت اسی قسم کا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا the reality me Rahul Sharma ji اسلام قبول کیا آپ نے جی شرما جی اسلام قبول کر لیا سر نہیں نہیں کیا اچھا نیچے کیا لکھا ہوا ہے یلو کلر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے بڑا بڑا میں نے غور کیا <laughs> کتنا مجبور کر دیا لوگوں نے کہ یہاں اسکرین پہ ایک دم کلرفل اور وہ لائٹنگ والا نان مسلم ول بی ہاں کسی پھاوڑے سے اپنا وہ دبا کے نوچنا یا اکھڑوانا اس کے بعد آنا یہ دیکھ مومی جی لبیا غصہ گادا میرے پہ <laughs> برابر دھیان رکھ رہے مومن کی جلیبیاں بھائی <laughs> بھائی میں نے دیکھا اس وقت سے لے کے اب تک ایک لفظ بولا صرف لیکن مجبوری تھا یہاں پہ بولنا مومن کی جلیبیاں سوری یہاں پہ ضروری تھا کیا بولوں میں اس کے علاوہ کیا بولوں لائک میں نے میں نے پوری اسٹریم میں چار گھنٹے میں نہیں بولا لیکن یہاں پہ مجبوری تھی تاکہ لوگوں کو فیل ہوئے کہ یہ کیا یو نو مجھے میرا یہ چیزیں پڑھ کے دیکھ کے نا سر دیوار میں مارنے کو دل کرتا سر میرا اپنا ہے میں نہیں مار سکتا اور چونکہ چونکہ تم اتنا پڑھے ہو اتنا پڑھے ہو اور سب چیز پڑھ لیے ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات اور یہ مسلے آتے ہیں اور ہم سے کیا کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں کیا بتایا آپ نے غلط بتا رہے ہیں ہمارے فلانے نے یہ بتایا تھا ویب سائٹ میں یہ لکھا تھا فلانے نے یہ لکھا تھا <laughs> آپ تمہیں نہیں پتا ہے کم آن مین سیریسلی تم لوگوں کو نہیں پتا گو اسٹڈی کیا ہو رہا ہے جتنا اسلام کو آپ جانو گے اتنا آپ اسلام کو دور ہوتے جاؤ گے ورنہ آپ ٹیررسٹ بن جاؤ گے اس طرح کے یو بی سیم پیسے کی پجاری یہ چیز ہے صرف فضا خان کہہ رہی یہ ہو گیا ہے پاگل فضا خان جی آپ آئیے اور ہمارا پاگل پن دور کر دیجئے کمنٹ کرنے سے اچھا آپ جڑ جائیے اسپیسیفکلی جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ فیمل کے تعلق سے بتائی جا رہی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ غلط حوالہ دیا ہے کچھ غلط بولا ہے تو آ جائیے اور ڈیفینڈ کریے صرف ایک اسٹیٹمنٹ مار دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا آپ آئیے آپ آپ سے اچھے سے بات کریں گے نہیں انصاری صاحب آئے ہیں سر مسلمان ہیں آپ جی، زیسان انصاری صاحب سر بول رہے ہیں آج کے دن میں ارے کچھ بولو یار زیشان سر میں اتنی روانگی میں بتا رہا تھا سارا کچھ نان مسلموں کو بیک سٹیج میں تو نے لوگوں بلا کے نا ساری میری میری وہ جو ہے نا فلو ڈیزل انجن جب گرم ہوا تھا نا تو ڈیزل انجن خراب کر دیا تو نے پکڑ کے ڈیزل انجن چل رہا تھا اس وقت لیکچر دینے کے فل موڈ میں چل رہا تھا میں تو نے سارا ڈیزل انجن خراب کر دیا ڈیزل اب ڈیزل انجن کو تپنے میں بھی ٹائم لگتا ہے یو نو گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے کرو کرو گرم کرو یہ دونوں کو رکھو دیکھو کچھ بولتے ہیں کیا صرف نیوڈ وہ نیوڈ جہاد نہ کر دے باقی رہنا چاہتے کبھی بولنا چاہتے دیکھتے پانچ منٹ ان کا انتظار کریں گے اس کے بعد جی ہینڈ ہاں، والا یہ مومن کی جلیبیاں والا آپ نے لے لیا تھا سو ویری مچ مومن کی جلیبیاں ان نون بھائی کہہ رہے this is not me be next time will talk کافی رو والی اسٹیم میں جو ان نون بھائی Sachin Yadav thank you so very much Richa Mishra چھی چھی یہ کیا ہے لے لڑکیاں اس میں کیوں ہے صحیح بات ہے آپ کی بلیک پنک بھائی کہہ رہے سمجھ گیا equal to M C F equal to B S M C equal to B C A C equal to D C چھی اکول ٹو چھا سب آ گیا R D Y four witness possibly only in case of تحرش نہیں ہوگا تحرش میں بھی نہیں ہوگا کیونکہ فور وٹنس جو نہیں کیے ہیں گنا وہ فور وٹنس آپ کو لانے میں سرکل بھی ہوتا نا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا تحرش گیمیا میں دو یا تین یا چار لگے ہوتے ہیں سائڈ پہ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا سرکل میں لیکن تحرش گیمیا جو ہے نا یار کامیا جو ہے یار وہ پلیز اسلام کا مین جز نہیں ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یار میں اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی وہ مین سٹریم اسلام سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے اس لیے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تحرش گیمیا کے اوپر سٹریم بناؤ لیکن میں نہیں بنا سکتا سوری ابھی ابھی میرا اس کے اوپر جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس وقت انٹروڈیوس ہوا کیسے انٹروڈیوس ہوا دس از سم جو کہ میرے بیونڈ ہے یعنی اتنا چھپی ہوئی چیز ہے یہ اتنی چھپی ہوئی چیز ہے کہ ایٹ دس مومنٹ میرے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کدھر سے اس کو پکڑ سکتا ہوں ہاں یہ ضرور ہے اسلامک کنٹری میں ہو رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مسئلے کرتے ہیں مگر وہ انٹروڈیوس کیسے ہوا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور جب تک وہ سمجھ نہیں آئے گی میں کوئی اسٹریم نہیں بنا سکتا آئی ایم سوری بہت سارے لوگوں نے کیسے اسٹریم بناؤ لیکن I will not do it جب تک وہ مجھے کمپریہینڈ نہیں ہوگا ایم بھائی کہہ رہے ہیں عمر وی وانٹ ٹو ہیئر یور اسٹوری بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور لائف مور دین اینی تھنگ وی آر ہیپی یو آر آؤٹ گاڈ بلیس یو آل ایگزیکٹلی ایم بھائی بہت صحیح بولا آپ نے حجت واٹ برڈن آف پروف از آن وکٹیم لا شیم دیکھو برڈن آف پروف وکٹم پہ ہے یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کیونکہ اگر گنا ہوا ہے تو وہ ثابت تو کرنا پڑے گا بٹ ثابت کون کرے گا اتارٹیز کرے گی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اتارٹیز ثابت کرے گی لیکن سب سے بڑا پرابلم اسلام کا یہ ہے کہ جو رول بتا رہا ہے جو کرائٹیریا بتا رہا ہے کہ آپ کو چار لوگوں کو لانا ہے تو بھائی کہاں سے لائے گا جو ریپ جو کر رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے پبلک میں تو نہیں کرے گا کون پاگل پبلک میں ریپ کرے گا تو یہ جو کرائٹیریا بتایا گیا ہے نا that is actually and it can't be from the almighty Saurav Chauhan الحمد لولا فل فارم بھی بتا دیتے اس کو ایکسپوز کرو پلیز کس کو کیسر وہ کیا ٹٹی ہاں۔ اور ہسی ہمیں جان کی دھمکی ملی تھا سمسیا سلجھانے کا وقت لگ گیا کرپیا ہمیں معاف کر دیجیے آدم بھائی اور ساحل بھائی آپ جیسے شورویر نہیں ہیں ہم یہ پترم پشپم پچھلے تین اسٹریم کا سویکار کیجیے ہم آپ کو بھولے نہیں جے ہند وندے ماترم یار صحیح میں آپ دو تین اسٹریم میں ٹٹی اور ہسی بھائی نہیں دکھ رہے تھے but glad that you are back thank you so very much thank you بھائی تھینک یو آڈی بھائی صدف بھابی کیسی ہے ساحل ایک دم بہترین ہے ناراض ہے اس کے لیے سٹریمز میں نظر نہیں آ رہی ہے شوقین کافر ہوٹل کی کی ہول سے سرمے دانی دکھنی چاہیے بالکل دکھنی چاہیے اور اندر جاتے ہوئے دکھنی چاہیے بالکل سرما دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کے اندر گئی ہوتی ہے ارے سرمے دانی کی ڈنڈی صابن دانی میں جاتے ہوئے دکھنی چاہیے نہیں لکھا سرمے دانی کے اندر جاتی ہوئی نظر ڈنڈی ہوتی ہے نا ڈنڈی اور دانی دانی دو دو دو چیزیں چیزیں ہوتی ہیں ہیں سرمے میں حصے ہوتے میرا لن میرا لندن جانا چھوٹ گیا تیری گائے تیری گائے تیری گائے نے اتنا دودھ دیا میرا لو میرا لوٹا اس میں ڈوب گیا اسی وجہ سے تجھے سوٹ کرتا یہ اسی وجہ سے میں تجھے اپنے سٹریم پہ بلاؤں گا نہیں پتہ ہے میری سٹریم کتنی فیملز دیکھ رہی ہوتی ہیں بتمیزی نہ کیا کر دھیان سے رکھا کر سلیل نہ بنا کر نندن سردار صدف کو بلائے ساحل بھائی یار میرے پاس تھوڑی نہ صدف کا کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے تو اس کو بلا لیا ہوتا ڈینور بھائی ڈی ڈی اکول ٹو کیڑا مارنے کی بلائے ساحل ڈیٹیل نہیں ہے ویٹ انڈ لانگ لائف گڈم فیزوٹر محمد رام رحیم آسارام گا ویل وین یار ٹائم مشین لا کے کبھی کرا دیتے اویراج ٹھاکر کیسے Islamic consensus to edit the Quran to meet the modern world aspiration and demand not possible at all no way black pink بیوی کے لیے ہے بیوی کے لیے ہے بیوی کے لیے ہے کیا بات نریش سنگھ ایک بال ہی کیوں ایڈم بھائی کے سارے بال بلند ہو یہ اچھا ہے بھائی G M S collection leisure marketing and much more بھائی اتنا بڑا یوزر نیم کون رکھتا بھائی G M S collection leisure marking and much more bro if you speak politely you will won and we will get it human thank you so very much ٹٹی اور ہنسی ساودھان رہے الگ الگ اسلامک سینٹرز نگرانی کر رہے ہیں بالکل وی نو دیٹ آکاش وشیش بھائی thank you so very much cricket cricket cricket cricket Shakir Shakir Shakir کہہ رہے ہیں Adam Adam is is is the real just using him thank you so very much for sharing truth بھائی بھائی seriously come on man man that was not appropriate یہ بالکل ایوری ون شوڈ اپریشیٹ او سمے سنیاسی hi there any specific Quranic verse اور حدیث وچ پروہیبٹس میوزک اور میوزک انسٹرومینٹ اور سنگنگ اور سانگ ہاں یہ شیطانی عمل ہے نا یہ آپ کو مل جائے گا سمے سنیاسی بھائی میوزیکل انسٹرومینٹس یوز کرنا حرام ہے تو اس کا توڑ کیا نکالا مسلمانوں نے کہ بھائی آپ منہ سے میوزک نکال سکتے ہیں منہ سے جیسے آپ چڑیا کی آواز کو یوز کرنا یا اس طریقے سے آپ منہ سے نکال کے وہ ایز اے میوزک آپ یوز کر سکتے بٹ انسٹرومینٹس یوز کر کے آپ نہیں کر سکتے فتح مکہ جب ہوا تھا تو وہاں کی بچیوں نے گایا تھا نا تلال بدرسنیات الوداعی تو دف ہی بجایا تھا بس صرف دف لیتے اچھا، لوگ کیونکہ نبی نے منع نہیں نہ کیا تھا اس جگہ پہ تفسیر التبری اکیس چالیس بھی بتاتی ہے کہ جو دف ہے وہ الاؤڈ ہے لکمان چیپٹر نمبر لکمان کی آیت نمبر چھ یعنی تھرٹی ون کی چھ بھی یہ بتاتی ہے ڈف کے بارے میں ویسے میوزیکل انسٹرومینٹس حرام ہیں تفصیل القطیر جو ہے وہ تین چار سو اکاون بھی یہی بتاتی ہے لائک اٹس ویری جنیرک آپ کہیں سے بھی سرچ کریں آپ کو بہت سارا کچھ مل جائے گا اس میں حضرت یافور کہہ رہے ہیں آپ کے سپر سٹیکر کا بہت بہت شکریہ نولوے صدف کی طبیعت ٹھیک نہیں اس کو ٹٹیاں لگی ہے چلیے کسی کو اگر ٹٹیاں لگی ہے تو حسب گل کی بھوسی کھا لے تھوڑا سا ٹٹیاں آپ کی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی جی ایم ایس کلیکشن کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں سمجھے تو مان سے بات کرے گالی مت بولو تاکہ ہمیں ہمارے بھائی بہن واپس ملے thank you so very much G M S بھائی got your point and we are trying our best to implement this Babbu بھائی امیر حق کی بات ہو رہی تھی کیا نپنسک کے بارے میں نا جو لڑکی بتائی <laughs> اب کون سا امیر تھا آپ خود ڈسائڈ کر لو Ramesh Jhawar thank you so very much Vishal بھارت ختم ہو گئی یہ لوگ بالکل الزکو میڈم بھائی ارے میرے کو کیا ہو گیا میں ایسا لگ رہا بنگالی بن گیا ایڈوم بھائی بولا میں نے ایڈم بھائی کیا تہا کو میرے حوالے تہا آیا تھا کیا پھر سے آج ہاں، آیا تھا بڑے اچھے طریقے سے بات ہوئی تھی نو وریز تہا آیا تھا انفارمیشن لے کے گیا تھا ہمارے پاس سر آپ بتایا تہا ہمارے پاس پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا پچاس ممبر شپ گفٹ یوگی صاحب تھینک یو یار یوگی صاحب نے ففٹی ممبر شپ گفٹ کی ہیں جی تو کیا بات ہے یوگی بھائی بہت شکریہ جن جن کو ملے وہ دھنے ہو گئے ان کے کیونکہ ان کے اوپر یاشی ہو گئی ان کو ممبر شپ مل گئی ففٹی ممبر شپ یوگی صاحب کی طرف سے ملی ہیں دیکھیں کس کس کو ملتی ہیں اسی کے ساتھ خود سے ممبر شپ والے لوگوں میں ایک ویحان بھائی ہے تھینک یو ایک حضرت روبی صاحب ہے تھینک یو ٹھیک ہے یہ تین بھائی تھے جنہوں نے خود سے ممبر شپ لیے اس سے الزکم کہا کیا ہو تم گلت کو غلط کیوں نہیں بولتے بڑا کیا بولو اس کو جانے دو نہیں بڑی اچھی آج کی آج کی بہت اچھی بات تھی بھائی سر چاہیے ان کو جو میں کلوز نہیں دکھاتا ہوں گیم سیٹ کر دیتا ہوں میں ان کی آپ کو پتا ہے نا میرا کام ہے گیم سیٹ کرنا بہت زبردست راگو جان نبی کا میلاد ان کے ابا کے وفات سے چار سال بعد راگو بھائی کا سیم سپر چیٹ ہر سٹریم میں آتا ہے تھینک یو نولوے کیا نبی سانڈے کا تیل لگاتے تھے اب یار وہ ٹائم مشین لے کے جانا پڑے یار ان کے پاس پہلے ہی تیس مردوں کی طاقت انہیں سانڈے کے تیل کی ضرورت تھی Mahesh Dev thank you so very much Pritesh Kapadia بھائی ممبر بنے thank you like a star کہہ رہے have you guys heard Shiv بھائی love you I block you کیا بات <laughs> اچھا ہی سننا جتنے والی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک حدیث کے اوپر بات نہیں رہا ہوتا میں پورے سبجیکٹ میٹر کے اوپر بات کرتا ہوں سبجیکٹ میٹر پہ بات کرنے کا پرابلم یہ ہے کہ نان مسلم آئیں گے تو یار میرا سبجیکٹ میٹر کھڈے میں لگ جائے گا جتنے نان مسلم آئیں گے وہ اتنی ڈیلے میں چلا جائے گا so why don't you would you not like کہ میں چار گھنٹے میں اسٹریم ختم کر دوں دین کے مجھے چھ گھنٹے تک جانا پڑے میں تو یہ چاہوں گا کہ میں چار گھنٹے میں اسٹریم ختم کر دوں اپنا ڈیٹا میں چار گھنٹے میں بتا دوں مسلمانوں کے چار گھنٹے میں لے لوں تو it will be better for me کہ میں فور آورس میں بند کر دوں کہ مجھے چھ سات گھنٹے تک جانا پڑے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا خود سوچیں جب میں آپ لوگوں لیے اسپیشل نان مسلم اسٹریم بناتا ہوں تو مجھے مسلم اسٹریم کو چار سے پانچ گھنٹے میں بند کرنے دیں جتنی شارٹ ہوگی اتنی بہتر ہوگی اتنی پرسائز ہوگی تو اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں پرسائز مینر میں پرسائز طریقے سے جو میں سوچ کے آیا ہوتا ہوں اس طریقے سے چلوں تو تین سے چار گھنٹے میں اپنا ڈیٹا پورا دکھا سکتا ہوں اور چار پانچ ڈیبیٹس کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ لوگ نان مسلم جڑتے ہیں نا تو وہ پھر اس کو ڈیلے کرتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں تو پلیز آپ لوگ میرا ساتھ دیں یار میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا آپ لوگ میرا ساتھ دیں زبردست وکرم چوہان بھائی کہہ رہے ہیں my comment was about Indian Hindu actress who are famous in Muslim countries Indonesia Turkey Iran Arab getting hate for idol worshipping I don't know آپ کیا کہہ رہے ہیں وکرم بھائی کس بارے میں یہ بات ہوئی تھی آپ نے کیا پہلے کمنٹ کیا تھا فشر مین بھائی کہہ رہے brother this one is for your energy tonic whatever you take thank you fisherman بھائی کوئی نہ جانے ٹویٹر پر آپ کی حجتیں جب مومن کو دیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اس لیے آپ دونوں گرو ہیں اور ہنسی بھائی کہہ رہے ممبر شپ کہاں سے گفٹ کر سکتا ہوں ڈالر سائن پہ چیٹ میں آپ کلک کریں وہاں پہ آپ کو آپشن مل جائے گا ٹٹی اور ہسی بھائی نومیڈ بھائی کہہ رہے راگو جا سیونٹی ایٹ تھرٹی تھری بھول گئے <laughs> آ جائے گا وہ بھی <laughs> ہمیشہ ادھر جاتا ہے مدر آف دن لوفل فار ہو میری یہ کہاں سے دیکھا بھائی آپ نے قرآن سے بیٹی اور ماں کو اکٹھے نہیں رکھ سکتے آپ تو طرح بیٹے اور ماں کو اکٹھے نہیں یہ یہ بوائے کی بات کر رہا ہے وہ تو مجھے معلوم ہے اس کی ماں کو اکٹھے نہیں رکھ سکتے سوڈمی اس کی حجت میں جا رہا ہے نا یہ اس کی ایکسپلینیشن حجت میں جا رہا ہے اینی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں لیکن حجت میں گیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ علماء اس چیز کو انکار کرتے ہیں اور کچھ اس چیز کو اگری میں لیتے ہیں لیکن میجورٹی اس کو انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جب بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا تو آپ کی کوئی لیگل بائنڈنگ اسٹیبلش نہیں ہو سکی یعنی کہ وہ آپ کی بیوی نہیں بن سکا تو لہٰذا وہ ایک زنا میں آئے گا تو لہٰذا میجورٹی آف دا اسکالر اس چیز سے انکار کرتے ہیں جو روہت کوہلی کہہ رہے ہیں مگر نہیں ہمارے پاس مجاہد صاحب آئے ہیں مجاہد صاحب نہیں مجنید مجاہد ہی ہے مجاہد مجاہد ہی ہے مجاہد ہی ہے جی، مجاہد صاحب بولیے سر آپ کا مائک صحیح نہیں ہلو پھر آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیلو ہاں جی بولیں سینٹنس بولیں کوئی حرامی حرامی بولنا تھا آپ نے بس یہ سینٹنس بولنا تھا اور <laughs> مائک بھی نہیں صحیح ہے پھر بھی حرامی بولنا تھا حرامی آ گیا حرامی تو دودھ بیچتا ہے اوکے یار تھینک یو <laughs> بین ہو گیا نیا اکاؤنٹ بنا کے آئے گا نیکسٹ ٹائم گالیاں دینے کے لیے اتنا محنت کر کے خالی ایک حرامی ورڈ بولنے کے لیے آیا بھائی تو وہ تیری زندگی پہ زشان انصاری صاحب آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں سدف کی سپیڈ ہوتی سائل بھائی تو یہ کئی ایک دے دیا ہوتا کئی کئی دے چکا ہوتا ہے ایک باری میں جی زشان انصاری صاحب السلام علیکم وعلیکم جی سر جی اب میں تو خیر اب ایکس مسلم ہوں الحمد للہ سر ٹیوزڈے والی اسٹریم میں جڑیے گا سر ٹھیک ہے نہیں جی سن تو لو بھائی جان ایکس مسلم ہے نا آپ ساحل بھائی کی اسٹریم ہوتی ہے ٹیوزڈے کو فرائیڈے اور فرائیڈے کو اس میں جڑ جائیے گا یا ٹیوزڈے کو مارننگ میں میری اسٹریم ہوتی ہے اس میں جڑ جائیے گا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ سے گپ شپ لگائیں گے تھینک یو زیشان انصاری بھائی فہیم قریشی آپ واپس آئے ہیں کہ نہیں آئے تم لوگوں کو دقت کیا ہے کوئی دقت نہیں ہے سر آپ کو کوئی دقت ہے نہیں مجھے تو چاہیے نا شریعہ لو آپ کو شریعہ نہیں چاہیے مجھے چاہیے تو میں وہی تو دکھا رہا ہوں شریعہ میں ہے کیا وہ دکھا رہا ہوں آپ کو سند آیا جو ابھی تک دکھایا ہاں وہ سر تو اگر آپ کی شریعہ کے اندر آپ کی بیٹی کا God forbid God forbid اللہ فار بیڈ آپ کی بیٹی کا ریپ ہو جائے تو شریعہ کورٹ میں آپ کیسے لے کے جائیں گے اگر چار گواہوں نے نہیں دیکھا تو جی بھائی ہوگا اگر ہو جائے میں یہ کہہ رہا ہوں گاڈ فار بیٹ نا گوڈ فار بیٹ کسے کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو آپ شریا کو جی حضرت میں ویٹ کر رہا ہوں اگر خدا نہ آپ آپ کی بیٹی کا ریپ ہو جائے تو اسے شریا کوٹ میں کیسے لے کے جائیں گے فہیم صاحب میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا بول دیں بھائی آج فہم صاحب دیکھیں کتنی مشکل بات ہو گئی ہے کہ آپ کو بھی سارا کچھ دکھا رہا تھا اور پھر بھی آپ کو شریعہ چاہیے تھا اور میں نے جب آپ کو حالانکہ میں نے اپنی ڈسکشن کے اندر بھی بولا ہے جتنی میں نے دکھائی ہیں اس کے اندر بھی بولا ہے کہ یہ مسلمان جو شریعہ شریا مانگ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ انڈیا میں بیٹھ کے انڈین کورٹ آف لا میں اپنی بیٹی کا اگر ریپ ہو جائے تو اس کا بدلہ لے سکیں گے لیکن شرح کورٹ کے اندر نہیں لے سکیں گے اور یہ آپ اب خود دیکھیں کہ آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سک رہے لیکن آپ کو شریعہ چاہیے شاید ایسا نہ ہو مطلب آگے جو شریعہ ہے اس میں نہیں شریعہ آگے نہیں نہ آ سکتا شریعہ تو وہ ہے جو کہ قرآن حدیث کی روح سے لکھا جا چکا ہے آپ اس کے اندر نئی ایڈیشن تو نہیں نہ کر سکتے کیسے کرے گا کون کرے گا کیسے ہوگا کیا قرآن بدلیں گے یا حدیث بدلیں گے کچھ چیزیں بدل سکتے ہیں نہیں سر کچھ چیزیں نہیں بدل سکتی جو قرآن میں لکھی ہوئی قرآن کی کوئی بھی چیز بدل سکتے ہیں آپ صرف یہ بتا دیں کیا قرآن میں لکھا ہو اے اور آپ اس کو بی کر سکتے ہیں اسکالرس کا نہیں نہیں اسکالرس کا کا اشتہاد ہوتا ہے نمبر ون اسکالرس کا اشتہاد نہیں ہوتا اسکالر ہاں، سے بھی ایک ٹاپ نوٹ چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مجتہد مجتہد اجماع کرتے ہیں کلیکشن کرتے ہیں اور اجماع کرتے ہیں اور اشتہاد کی بیس کے اوپر ایک اشتہادی بات نکالتے ہیں لیکن اشتہادی بات کو پانچ اسکالر مانیں گے تو پندرہ نہیں مانیں گے اور پندرہ مانیں گے تو پانچ نہیں مانیں گے پرابلم یہ ہے ہے کہ وہ سر لیکن جو چیز قرآن کے اندر کلیئر کٹ لکھی ہوئی اس کے اوپر اشتہاد کبھی ہوا ہے کوئی مجھے ایک ریفرنس دکھائیں جو قرآن کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہو اور وہ آج کے دن ہو سکتا ہو ویسے بھی تو اس کے اوپر کوئی اشتہاد آ جائے کبھی ایسا ہوا نہیں اوکے تو یہ جو فور وٹنس ہیں قرآن کے اندر لکھے ہیں اس کے اوپر اشتہاد کیسے ہو سکتا ہے chapter number twenty four eight number four five six نہیں eight number three four five sorry اس کے اوپر اشتہاد کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہاں، تو مسئلہ ہے مسئلہ ہے نا تو پھر آپ کو شریعہ کیوں چاہیے شریعہ تو آپ کو ذلیل کر دے گا آپ کو لگتا ہے کہ جب شرا جب اسلامک کنٹری آ جاتی ہے تو کبھی لڑکیوں کا ریپ نہیں ہوتا ہوتا ہے ایران میں اسلامک شرح نافذ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ حضرت علی کو مانتے ہیں جی۔ زیادہ وہ یہ نہیں کہتے وہ یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ غلط علی علی, علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی لیکن at the end of day وہ محمد کی جی سے تو مانتے ہیں قرآن کو تو مانتے ہیں وہاں پہ لڑکیاں سب سے زیادہ اپوسٹسی کیوں کر رہی ہیں ایران میں فیمل اپوسٹسی اتنی زیادہ کیوں ہے کیوں کیونکہ کوٹ ہے لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے ریپ کا بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں اوکے حد لگے گی کیونکہ ریپس مانتا نہیں ہے چار گواہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں یہ اتنی اتنی گندی چیز ہے شریا آپ کیوں مانگ رہے ہیں جب آپ نے پڑھی نہیں دیکھی نہیں سمجھی نہیں کیوں مانگ رہے ہیں پر یہ جو ابھی بول رہا ہوں یہ کچھ زیادہ ہی سر دیکھیں میں نے آپ کو قرآن سے بھی دکھا دیا میں نے آپ کو حدیث سے بھی دکھا دیا میں نے آپ کو شرح اسلامیہ سے بھی دکھا دیا امام شافی کی شرح بھی دکھا دی اس میں امام ابو حنیفہ کا ریفرنس انہوں نے خود کوت کیا ہوا ہے تو امام شافی اور امام ابو حنیفہ دونوں میں نے آپ کو دکھا دی شرح ٹھیک ہے ہاں، اس کے باوجود اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک پیور کیس دکھا دیا ندا کا جو اپنے امام کے ساتھ لڑ رہی ہے کہ میری مجھے ریپ کیا گیا ہے پلیز مجھے مجھے دو مجھے مجھے انصاف دو اور وہ کیا کہہ رہے نہیں دے سکتے لائیو انسیڈنٹ آج کل کا تو میرے بھائی مجھے بتائیں آپ کو کتنے ایویڈنس چاہیے یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ یہ غلط ہے اتنا تو سمجھ آ رہا ہے غلط تو پھر کیوں مانگتے ہیں جو آپ نے ویڈیو دکھایا تو پھر کیوں مانگ رہے ہیں شریعہ آپ نے پڑھا نہیں میں آپ کو کہوں یار میں نے تمہیں ایک گاڑی دینی ہے اس کے تین پہیے ہیں تم کو کہ نہیں نہیں نہیں مجھے گاڑی چاہیے جس کے دو ہوں تم نے کبھی دو پہیوں والی گاڑی نہیں دیکھی لیکن تمہیں چاہیے یہ اتنی سی بات ہے بھائی تمہیں ایک چیز چاہیے جس کا تم نے پڑھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں وہ کیوں چاہیے انڈیا میں کیوں بول رہے ہو تم لوگ تم لوگوں کو شریعہ چاہیے جب تم لوگوں نے شریعہ کے بارے میں امب کا نہیں پتا آپ میرے ساتھ دو تین دفعہ پہلے بڑی گرما گرم بحث کر چکے ہیں مجھے آپ کا کا ریئل ریئل اسلام آپ آپ نام نظر آ رہا ہے سائل کے چینل بھی میرے ساتھ بات کر چکے ہیں مجھے بتائیں کیا چیز رہ گئی ابھی بھی آپ کو ابھی بھی شریا چاہیے میں نے فرائیڈے کو بھی آپ سے بات کی آپ گرم گرم آئے تھے مجھے بتائیں کہ اب آپ میں کیا کیا ہے کیا آپ کو ابھی بھی کچھ نظر آتا ہے اسلامک شرح میں کون سی چیز ہے جو انسانیت کے اوپر ہے لیٹس لک انٹو دیٹ بی شاید اس میں کچھ ہم لوگ اچھی بات کر سکیں کوئی ایک ادھی چیز تو ہو جو کہ انسانیت کے لیے بہت اچھی ہو تھنک اباؤٹ اٹ نہیں نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا یار چلیں آپ دونوں مل کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو آج سے چھوڑا بولے میرے ساتھ میں نے آج سے اسلام کروں گا کیا کوئی بات نہیں وہ بعد میں دیکھیں گے پہلے ایک گندگی کو اس سے باہر نکلنا پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے بولے میں نے آج سے اسلام کی اس گندگی غلازت کو چھوڑا ہمت کریں ہمت کریں کوئی بات نہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ غلط ہے بولنے کا حوصلہ بھی رکھیں بولے میں نے آج سے اسلام کی اس گندگی اور غلازت کو چھوڑا بولیں ذرا چلے میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں آپ یہ بولیں کہ اس قسم کا شریعہ مجھے آج کے بعد نہیں چاہیے اور اگر ہو گیا نافذ اگر ہو گیا تب نافذ اگر ہو گیا تو پھر ہم سب مل کے لڑیں گے نا تب ہم سارے مل کے لڑیں گے نا اس کے خلاف سالے کے خلاف اس طرح کا شریعہ اگر نافذ کبھی ہو گیا اسلام کو بھی طاقت میں آ گیا تو ہم لڑیں گے اس لیے تو لڑ رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں نا لڑنے کے لیے آپ نے لڑنا نہیں آپ نے صرف گھر جا کے اپنے بچوں کو اس کی اصلیت دکھانی ہے تاکہ وہ کبھی اس کی مانگ نہ کریں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے آپ نے لڑنا نہیں لڑیں گے ہم ہم اس کو نافذ نہیں ہونے دیں گے میں آپ کو یقین یقین سے کہتا ہوں اگر آپ جیسے مسلمان بھائی اس طریقے سے آ کے لڑنے کے بعد ہمارے سے اسلام چھوڑ لیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انڈیا میں کبھی شریعہ نافذ نہیں ہوگا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں میں اللہ سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو اگر آپ میرے ساتھ اس طریقے سے آج یہاں پہ کھڑے ہو کے چھوڑتے ہیں اسلام میں یقین سے کہتا ہوں انڈیا میں کبھی شریعہ نافذ نہیں ہونے دوں گا بولے میرے ساتھ میں نے اس قسم کے شریعہ دینے والے کو آج سے چھوڑا ہاں، کہہ دو پوری طریقے سے بولو ہمت حوصلہ پیدا کرو مجھے پتا تمہیں اس وقت رونا آ رہا ہے تمہیں دس قسم کے وصف سے آ رہے ہیں مگر بولو ہمت پیدا کرو بولنے کی آج بولو گے کل سے یقین رکھو گے بولو میں نے آج سے اس قسم کے شریعت دینے والے کو چھوڑا بولو بولو میری جان بولو سیٹ کہہ دو میں نے دیتا ہے فول بھیجیں جی ہمارے پیارے بھائی کے لیے سارے لوگ فول بھیجیں ہمارے بھائی کے لیے کوئی بات نہیں یہ آغاز ہے دو مہینے کے بعد یہ مشکل نہیں رہے گا میرے چینل پہ جتنی پرانی ویڈیوز ہیں جا کے دیکھیں آپ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں ہاں، میں میں لائیو ہوں یا نہ ہوں دیکھیں کتنے لوگ آپ کو فل بھیج رہے ہیں چار ہزار لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور چار ہزار لوگوں کی طرف سے آپ کو فول آ رہے ہیں look at the life chat life chat آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کانگریچولیشن فہیم قریشی بھائی اتنی ہمت کرنے کے لیے آپ کو مبارک ہو آپ ایک میں سے باہر ہیں اس کا اصل نام دیکھو بولنا نہیں یہ ہمارے ساتھ فرائیڈے کو لڑ رہا تھا یاد آیا ہے تھینک یو سو مچ میری جان بہت بہت اچھا لگا کہ آپ نے باہر نکلے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں اپنی اپنی بات بتاتا ہوں اب آپ کو آپ کی نہیں لائف چیٹ میں دیکھیں کتنے لوگ پھول پھینک رہے ہیں آپ کو دیکھیں کتنے پھول پھینک رہے ہیں کتنے خوبصورت پھول پھینک رہے ہیں ویلکم آؤٹ آف دس میں آپ آپ بات بتاؤں ہاں، اب ہاں، کو آئیں گے شک اور ٹھیک ہے جب بھی وشوشا بھی چیز کے اوپر میری ویڈیوز پڑھی ہیں ٹھیک ہے ہر تقریباً ہر چیز کے اوپر پڑھی ہے اگر انگلش چینل پہ دیکھ لیں وہاں پہ بھی پڑھی ہیں اردو چینل میں بھی پڑھی ہیں کوئی چیز کچھ ابھی انگلش چینل پہ ہے وہ میں اردو میں نہیں کی ہوئی دونوں میں سرچ کر لیجیے گا آپ کو مل جائے گی سننا شروع کر دینا ٹھیک ہے بہت ساری ویڈیوز ہیں جو میرے چینل پہ نہیں پڑی ہوئی ساحل کے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ سننا شروع کر دینا کچھ ٹاپکس ہیں جو میں بناتا ہوں کچھ ٹاپکس ہیں ساحل بناتا جو ساحل بناتا وہ میں اپنے چینل پہ نہیں بناتا ٹھیک ہے تو آپ کو جیسے ہی کوئی شک آئے کہ شاید آپ نے غلط قدم اٹھا لیا کوئی آپ کسی کی سن لیں فوراً وہ ویڈیو سن لینا دو تین مہینے اگر ہماری ویڈیو سنو گے تو یہ جو اپنگ پنا آپ کے دماغ میں تھا جو کیونکہ بچپن سے بٹھایا گیا نا اپنگ پنا ایک دم سے تو نہیں نا چھٹتا تو شک آتا ہے آتا ہے آپ ہماری ویڈیوز دوبارہ سن لینا کیوں بچپن سے بٹھائی ہوئی اسٹوپیڈیٹی کو آئیڈیالوجی کو ہنڈریڈ پرسینٹ نکالنے کے لیے تھوڑی سی ہماری ویڈیوز چپ کر کے سنتے رہنا ٹھیک ہے اور ٹیوزڈے کو نان مومن اسٹریم میں آنا اگر کبھی بھی کوئی سوال ہو میں آپ کو پہلے لوں گا اگر آپ آؤ گے چیٹ میں لکھو گے یہ جو ابھی آپ نے نام رکھا ہوا ہے یہ والے نام سے آ جانا ٹھیک ہے یہ والا نام وہاں پہ لکھ دینا اور میں آپ کو پہلے لوں گا اور آپ کے جو بھی سوال ہوں گے میں نان مومن اسٹریم میں ٹیوزڈے کو جواب دوں گا ورنہ ساحل کے چینل پہ فرائیڈے کو یا ٹیوزڈے کو آنا اگر کوئی ایڈیشنل سوال ہو لیٹ ٹائم میں بارہ بجے کے بعد جو آپ کا ایڈیشنل سوال ہوگا وہ ساحل بھائی کے چینل پہ رکھنا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ٹھیک ہے میری جان ٹھیک ہے thank you thank you and God bless you welcome out of this cult پہلے یقین سے اس کلٹ سے باہر آئیں ہنڈریڈ پرسینٹ یقین کے ساتھ اس کلٹ سے باہر ہے ہے ٹھیک جان یہ ہمارے لیے بہت ہاں۔ سعادت کی بات ہے ایڈم صاحب کہ جو لوگ ہم سے ایک مر ایک ٹائم ایسا تھا یا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں اسلام کا دفاع کرنے آتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں کبھی نہ کبھی تو کھلتا ہے اور میں میں نے یہ بات کئی بار کہی ہے کہ ایک انسان آج جو اسلام کا دفاع کرنے آ رہا ہے ٹھیک ہے غصہ ہے اس کے اندر وہ گالیاں دے رہا ہے یا کچھ بھی دے رہا ہے لیکن ایک کچھ لوگوں کے لیے چھ مہینہ کچھ لوگوں کے لیے ایک سال کچھ لوگوں کے لیے دو سال اس کے بعد اس کا نکلنا پکا ہے وہ میچورٹی لیول جب آتی ہے انسان کے اندر اس کو ساری چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتی ہے یار کیا دفاع کرتے بیٹھے تھے یار ہم یہ چیز کا دفاع کر رہے تھے تو بہت سے لوگوں کو تھوڑا سمے لگتا ہے یہ ہم کو پتا ہے اور بہت سے لوگ تھوڑا شارپ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے یہ کیوں اپنی زندگی اس میں ٹائم ویسٹ کرنا نکل جاؤ ابھی تو ہوتا لیکن ضرور ہے بہت بہت شکریہ فہیم بھائی آپ جیسے کہ آرم صاحب نے کہا کچھ بھی اگر آپ کے لیے پینڈنگ ایسا رہے کہ بھائی نہیں یہ پوائنٹ کی وجہ سے میں لٹکا پڑا ہوں تو آپ ہماری اسٹریم میں جڑ جائیے گا حالانکہ ہم نے موسٹلی سارے پوائنٹ سارے ٹاپکس آلریڈی کور کیے ہوئے ہاں میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور سمجھ بھی آیا سب کچھ جی بالکل بٹ پھر بھی مشکل ہوتا ہے نا سہیل بھائی تھوڑا ہو گیا نا بالکل بالکل مشکل ہے اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر رہا میں تو کہہ نہیں رہا مشکل نہیں ہے میں تو کہا مجھے بھی مشکل لگا میں تو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو تھوڑی دیر ہماری ویڈیو تو بھی اور دیکھنی پڑیں گی کیونکہ آپ کے دل میں شک اور ہاں، وسلا آئے گا ٹھیک ہے تو ڈونٹ وری چلے تھینک یو میری جان تھینک یو سو مچ اور کوئی بھی سوال ہو تو آ کے پوچھنا ٹیوزڈے یا فرائیڈے کو سیٹرڈے کو نہیں آنا آپ نے اب ٹھیک ہے آپ سیٹرڈے کو اب ہم نہیں آپ سے گپ شپ لگائیں گے آپ سے میں گپ شپ لگاؤں گا یا تو ٹیوزڈے والی اسٹریم میں صبح سات بجے والی میں یا ٹیوزڈے کو رات کو سیل بھائی کی اسٹریم میں یا فرائیڈے کو سیل بھائی کی اسٹریم میں ٹھیک ہے okay thank you thank you take care my friend okay all right سیلیا کچھ نیچے والی سپر چیٹس لے لیں کوئی آٹھ دس کیونکہ لوگوں نے اسی بھائی کے بارے میں کی ہوئی ہیں تو پھر آگے ایک بھائی آئے ان کو لیتے ہیں ساحل کی رولیکس واچ اینم ساحل زندہ باد سر زندہ باد live life thank you so very much Rohan Kohli non Muslim join and west this species time very true Rohan بھائی Kuldeep Yadav thank you so very much پی نہیں کمار کہہ رہے کہہ رہے ویلکم ٹو ہیومینٹی فہیم بھائی تھینک یو پیا جی رہی the Islam it like finding آپ کی سب کی محنت رنگ لا رہی ہے سارے اچھے مسلم بہن بھائیوں کو بہت سارا سپورٹ تھینک یو اینٹی تبلیغر کہہ رہے ہیں send mass email to the bear biceps to collab with Adam and سائل ہاں یار بھیجو سب لوگ نشان بھائی یہ اس بھائی کے لیے thank you fisherman thank you so very much Faiz Qureshi thank you so very much H Patel بھائی کہہ رہے کیا جنرل جیا نے ہزاروں ہزاروں ریپ وکٹم کو جیل ڈالا تھا ابھی اسکین کا تو ہمارے ہاں۔ جی، جیل میں ڈالا تھا کو ڈالا تھا <laughs> ایک اور ہمارے پاس مومن ایم سے بات کرتے ہیں باقی پرانے ہو گئے یہ ایک لے لیتے مطلب- پہلے جی، جی، سراج کمل لے لیتے ہیں بھائی اینم I use to help doctor Ali Sina at fred freedom next time on your non مومن stream I speak to keep up good work بالکل بھائی آپ جڑیے نان مومن سٹریم چلیے تھینک یو جی عاطف بھائی کیا کہتے ہیں اونچی بولیے سر تھوڑا سا ابے ہاں، تجھے کیا دقت ہے اسلام سے کوئی دقت نہیں ہے سر میں تو اسلام کی حقیقت دکھا رہا ہوں آپ کو آپ بتا دیں میں نے کہاں پہ غلط بولا تیرے ہوش ٹھکانے لگا دوں کبھی سر ہوش ٹھکانے لگا دیں سر آپ بتائیں پروف کر دیں میں کیا ہوش ٹھکانے لگاتے کیا میں نے غلط بات بولی بہن کے لوڑے ہاتھ لگ گیا نا یار دیکھو بات سنو دیکھو یار بات سنو ماں بہن والی گالیاں نہ نکالو وہ اپنے گھر میں جا کے نکالو ہمارے چینل کو فیملس بھی دیکھتی ہیں اگر آپ نے ماں بہن کی گالیاں نکالیں گھر میں نکالو مجھے آپ نے قتل کرنا ہے وہ بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ماں بہن کے پرائیویٹ پارٹس جو ہے نا گھر میں رکھ کے آؤ ٹھیک ہے please don't do that last chance دینے لگا ورنہ میں آپ کو بلاک کر دوں گا اگر آپ کو میں نے ابھی تک کوئی غلط چیز بتائی ہے آپ اس کو ایویڈینس پرزینٹ کریں گالیاں نکالنی ہے ماں بہن والی اپنے گھر میں نکالیں یہاں پہ عزت و احترام سے بات کریں کوئی مسئلہ نہیں بدتمیزی سے بات کریں وہ بھی ٹھیک ہے ماؤ بہن والی گالی اپنے گھر میں رکھیں ٹھیک ہے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دینی دے دیں لیکن ماں بہن والی گالی گھر میں رکھیں یہاں پہ نہیں لاسٹ چانس ورنہ آپ بلاک ہونے لگے جی آتے بھائی بتائیے کیا میں نے غلط بولا کر کے دکھا جی کر کے دکھا کیا پروف کر کے دکھاؤں اسلام کیسے غلط ہے میں تو پروف ہی نہیں کیا میں تو کیا میں تو اسلام میں جو ہے وہ دکھا رہا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا غلط ہے میں تو کنورٹ بھی نہیں رہا کسی کو کسی کو میں نے کنورٹ کیا آج تک ابھی ابھی تو کیا نہیں میں نے تو میں نے کنورٹ کیا نہیں میں نے تو اس نے کہا اسلام میں برا ہے میں نے کہا ویلکم آؤٹ آف اسلام جی آپ کو شریعہ چاہیے آپ کو شریعہ چاہیے بھائی بالکل اوکے اب یہ شریعہ میں جو میں نے آج دکھایا اتنی دیر سے کہ شریعہ میں اگر کسی کی بہن کا ریپ ہو جائے تو اس کو امام کے پاس جا کے چار وٹنس پروو کرنے ہیں چار وٹنس دینے ہیں سر وہ جس کا ریپ ہوا ہے وہ چار وٹنس کیسے لائے گی جی آتی بھائی جس کا ریپ ہوا وہ چار گواہ کیسے لائے گی بالکل لا سکتی کیسے لا سکتی میرے بھائی بتائیے اپنے آپ کو میوٹ مت کریں بھائی انمیوٹ کر کے سیدھا بات کریں جس کا ریپ ہوا وہ چار گواہ کیسے لائے گی کیا ہوا ہے بھائی اتنی خاموشی کیوں ہے گالی دینے میں تو اتنا اتنا فٹافٹ گالی دے رہے تھے جواب دینے میں اتنا وقت لگا رہے آتیف بھائی ہوگا بھائی ریپ ہوتا ہی نہیں آواز بھی سلو ہے یار ان کی ایڈم ان کا مائک سے کچھ بڑھاؤ نا یار وہ ان میوٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مائک کیسے چینج کروں میں میں مائک کے نیاز کرنا چاہتا ہوں وہ ان میوٹ ہوتا ہی نہیں میوٹ میں مائک تیز نہیں ہو سکتا اچھا بھاگ گیا وہ ارے عبد بھائی کیا حال ہے جی بھائی بڑھیا آپ سنائیں کیا حال چال سر فرسٹ کلاس سر کیسے لگے سر آج کی سٹریم سو فار زبردست بھائی زبردست اور ایون میرے لیے بھائی ایک آئی اوپنر ہے کیونکہ ایک سمے میں بھی چاہتا تھا کہ جو ہے شریعہ نافذ ہو اور میں انڈر شریعہ رہوں بٹ اب ایسا لگتا ہے کہ we were knowing nothing about شریعہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا شریعہ ہوتی کیا ہے دیکھ لیں سر اسی لیے میں شریعہ دکھا رہا ہوں ورنہ میں آپ کو پتا شریعہ میں سٹریمز نہیں کرتا تھا یہ کیرلا سٹوری آئی ہے تو میں نے کہا اب تو دکھانا پڑے گا کیونکہ کیرلا سٹوری میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے ڈائلگس تو صحیح نہیں رکھے لیکن وہ ایبسلیوٹلی شرح کے اوپر پورے بیٹھے ڈائلگس کا مجھے بہت اعتراض ہے یار میں آپ کو پہلے کہتا ہوں یار جو بندہ جانتا نا اسٹوری کے ڈائریکٹر اور اسٹوری رائٹرس کو پلیز یار اس کو میرے ساتھ ملواؤ کہ نیکسٹ ویڈیو وہ بنائے گا گا تو کم کم از میرے سے پروف ریڈنگ کرا لے میں میں مفت کر کے دوں کوئی پیسہ نہیں لوں گا اس سے ایک روپیہ نہیں لوں گا اور اس کو میرا نام بھی نہیں لکھنا ہوگا وہاں پہ لیکن میں اس کے ڈائلگس کی ادائیگی کی پروف ریڈنگ کرنا چاہوں گا تاکہ میں ڈائلگ اس طریقے سے فٹ کر کے دکھاؤں گا جو شرن صحیح بیٹھے تو جو بھی جانتا ہے ان لوگوں کو اس کو کوئی یار نیکسٹ جو بھی فلم بنائے پلیز وہ میرے ساتھ پوچھ لے تاکہ کوئی مسئلہ دنیا کا جو ہے نا وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکے گا ڈائلگ کی تحقیق بہت غلط تھی اس کے اندر جی جی ایڈمبر جی بھائی اور دوسرا میں ایک چیز کہہ رہا تھا بھائی اس یہ جو آپ نے اسٹریم جو کری ہے اس کی تھوڑی شارٹ کٹنگ جو ہے اس کو پروپوگیٹ کرنا بھی بھائی بہت فائدہ مند رہے گا ہائی اکیڈمک uh, uh, بھی ہے تو امام اس کا جو کیس ہے اس کے تعلق سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اگر اپن uh, اور میسج کی شریعہ کیا ہے جی، جی۔ میرا میرا یہ میں یہ چاہتا تھا کہ ملٹیپل اس کے کٹنگس اسٹریم کے بنائیں تاکہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو الگ الگ پوائنٹس بھلے معلوم پڑے شریعہ کے بٹ دے شوڈ نو سر میں اپنے وہ بھائی کو کہہ دوں گا کہ یار اس کے کٹنگز وغیرہ بنا کے مجھے دے دے اور ڈال دیتے ہیں ہم اپنے بھائی کو میں کہتا ہوں کہ وہ ذرا اس کی مزید کٹنگز بنا سکے اگر وہ کر سکتا تو مگر تھینک یو ایکس مسلم عبد البھائی دھنیہ واد جی، ایک اور جی۔ بھائی آئے ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں ساتھ میں سلطانہ جی ہیں میرے خیال میں فیمل ہیں جی سلطانہ جی آپ مسلمہ ہیں ہاں میں مسلم ہوں ابھی ایکس مسلم ہوں ابھی ایکس مسلم ہیں ویلکم آؤٹ آف ہاں۔ اسلام تھینک یو کب چھوڑا آپ نے ارے ساحل جی آپ مجھ کو پہچانتے ہو میں بہت بار آپ کو اسٹریم میں آئی ہوں بات بھی کی ہے چھوڑا ہے مطلب ہے بچپن سے ہی میں اسلام کے خلاف ہوں کیونکہ میں اس کی کٹر پن سے مجھے بالکل پسند نہیں ہے چلیں بہترین ہو گیا اچھا سلطانہ جی میں ہاں۔ یہاں پہ نا سیٹرڈے اسٹریم میں نان ایکس مسلمس کو نہیں اتنا لیتا تو تھینک یو آپ آئیں جڑیں آپ ٹیوزڈے کو ہاں۔ جڑیے میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا ٹھیک ہے میں ایک دو ایک منٹ میں صرف اس لیے آئی ہوں ایک منٹ ایک منٹ بول دیں ایڈم جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں بھی آپ کی طرح جب غصہ آتا ہے تو غصہ کر لیتی ہوں اور میں ساحل جی کے بہت بڑا فین ہوں اور کیا کہے میں ایڈکٹ ہو گئی ہوں آپ دونوں کی پریزنٹیشن دا ویو مطلب فدا ہو گئی ہوں آپ اپنا کام لگا کر کے تھینک یو میں بھی رہتی ہوں thank you so much thank you take care okay جی نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں جی شیریا خان جی آپ مسلمان ہیں سر جی سر بھائی جان بول دیں اگر بولنا ہے تو نہیں بولنا یار یہ چپ جی ہاتھ کیوں کرنا شروع کر دیتے تم لوگ یار اوکے آگے چلتے ہیں شابر علی صاحب مسلمان ہے سر آپ سہیب علی سہیب علی جی، مسلمان ہے آپ نہیں نہیں یہ آپ بکش جی۔ ڈیفینیشن دے رہے ہیں نا میں پوچھ رہا ہوں قرآن میں ریپ اور ایڈلٹری کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہاں تو ایڈلٹری کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا نا ایڈلٹری مطلب آپ صحیح ایک سیکنڈ اس حساب سے سہیب سہیب سانس لو سانس لو سانس لو سوال کیا میرا سوال ریپیٹ کرو ہاں ریپ اور ایڈلٹری کی بات کر رہے ہیں نا نہیں میں نے کہا ریپ اور ایڈلٹری کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے ان کے درمیان ڈفرنس بتایا گیا قرآن میں ڈفرینشیشن تو ہے ہی کیونکہ آپ آپ قرآن کی وائد دے دیں جہاں پہ ڈفرینشیشن دکھائی گئی ہو ریپ اور ایڈلٹری کی قرآن میں نہیں میرے خیال سے کچھ قرآن میں نہیں ہے کتنا آسان یہ کتنا آسان تھا کہ آپ پہلے سے کہہ رہے تھے قرآن میں کوئی ڈفرینس نہیں کسی سیرت یا کسی حدیث میں پڑھا تھا حدیث کوئی حدیث ہے جو ریپ کے بارے میں بیان کرے نہیں نہیں میں یہ بات مجھے بھی یاد آ رہا ہے ریپ کو حدیث کے اندر جی جی ہاں۔ جی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا حدیث یا صحیح حدیث بات کوئی بات نہیں ملٹیپل حدیث ہیں سنن ماجہ میں لکھی ہوئی چاندے کی اور جگہ پہ بھی لکھی ملٹیپل حدیث ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کی شرع کی بات کرتے ہیں یا ان حدیثوں کی بات کرتے ہیں تو جو ریپ کی حدیثیں اور ریلٹری کی حدیثیں ہیں کیا ان دونوں کی سزا ڈیفرنٹ ہے یا ایک ہی ہے سزا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے پلیز بتائیے بتائیے گا سر کون سی ڈیفرنس سزا ہے کیونکہ اگر آپ ایڈلٹری کرتے ہو میں نے اگر نہیں پوچھا hello hello hello hello sir میں نے آپ کو اوپینین پوچھا نہیں نہیں نہیں میں آپ کو اسلام سے مجھے بتائیے میں کون سی ریس میں جاؤں کون سی تفسیر میں جاؤں کون سی شرح میں جاؤں کہ مجھے پتہ لگے کہ اسلام میں ریپ اور ایڈلٹری کی سزائیں دو ڈیفرنٹ سزائیں ہیں کوڑے کچھ کوڑ کوڑے یا کچھ ایسی سزا ہے اوکے کوڑے دیکھ ریلیکس ریلیکس ریلیکس ایڈلٹری اگر آپ کریں گے شادی شدہ ہوئے بغیر انمیرڈ تو آپ کو کوڑے پڑیں گے ریپ کریں گے اگر آپ تو بھی آپ کو کوڑے پڑیں گے سو کوڑے ریپ کریں گے بغیر شادی شدہ سو کوڑے ریپ کے تو مطلب موت ہے اوکے پلیز دکھا دیں مجھے پلیز میں آپ کا ویٹ کروں گا آپ گوگل پہ سرچ کریں اور مجھے دکھائیں انمیرڈ بندہ اگر ریپ کرے تو اس کو سزائے موت ہے پلیز میں کہتا ہوں اسلام کے بارے میں جانو یار پڑھو پڑھو گے تو اسلام چھوڑو گے ورنہ اپنگ رہو گے بھائی آپ کیا مسلمانوں سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہو میں کس مسلم اگر میں آپ سے نفرت کرتا ہوں آپ کو گالیاں نکالتا اور آپ کو یہاں سے باہر نکال دیتا مجھے مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے مجھے اسلام سے نفرت ہے It is one of the most stupid idiotic ideology cultish movement in the history of stupid idiotic cultish movements. تو بھائی آپ کیا کسی کی مذہب پتن نہیں کرتے کیا اسلام کو چھوڑ دے آپ کا بھی ورلڈ ویو ہے نا میرا ورلڈ ویو یہی ہے چلے میں نے مان لیا نا چلے میں نے مان لیا اسلام ہاں۔ خراب ہے بہت کچھ ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں بیٹر سولوشن کون سا ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے میرا میرا میرا سولوشن ہے کہ جس کنٹری میں رہتے ہو اس کے لا کو مانو follow the law of your country اچھا اسلام کا سولوشن ہے کہ نہیں شریعہ ہی ماننا ہے اچھا اچھا مان لے کہ آپ کی نظر میں اگر کوئی کوئی بھی لا ہوا کسی بھی کنٹری کا وہ مطلب شریعہ سے بھی بدتر ہوا مطلب آپ کے حساب سے ماننا پڑے گا ورنہ آپ مائگریٹ کر لو اس کنٹری سے اگر آپ نہیں مان سکتے ہاں تو تو مطلب دقت کیا ہے تو وہی تو ہجرت ہجرت بھی وہی کرتے ہیں ہجرت یہ نہیں ہے مسلمان جہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں شریعہ چاہیے آپ دیکھ لو برٹن میں اس وقت مسلمان شریعہ مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا مانگ رہا ہے نا میرے خیال سے انجسٹ ڈیمانڈ ہے یہ کوئی نہیں انجسٹیفائیڈ مطلب نہیں ہے دیکھو بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو مجھے یہ بتاؤ کیا کرسچن کبھی کسی کنٹری میں جا کے کہتا ہے مجھے کرسچن شریعہ چاہیے کہتا ہے کبھی دیکھا کسی کرسچن کو کہو نے کہا کہ مجھے کرسچن شریا چاہیے شریا کہتے ہیں لا کو مجھے کرسچن لا چاہیے اس لینڈ کے اندر کبھی کسی کرسچن کو یہ بولتے ہوئے سنا ہلو اوکے یہ ہندو جو ہیں یہ سارے ہندو پاگل جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس یہ جب جاتے ہیں امریکہ یورپ یہ کبھی کہتے ہیں ہمیں ہندو لا چاہیے یہاں پہ کبھی کہتے ہیں تو کیا سارے مسلمان کہتے کیا آپ نہیں کہتے نہیں کہتا نہیں کہتے اوکے بھائی آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو پسند نہیں ہے ملک میں مت جاؤ میں آپ بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو کتنی مزیدار بات ہے کتنی مزیدار بات ہے اگر آپ نہیں نہ کہتے اگر آپ کو شریعہ نہیں نہ چاہیے تو آپ کے اپنے اسکالر کہتے ہیں کہ آپ منافقوں میں سے آپ کے اپنے اسکالر کہتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اسلامک شرح کے اندر ہی رہنا ہے اگر وہ اسلامک شرح کے اندر نہیں رہتا تو وہ منافق ہے کہ وہ اسلامک شرح نہیں مانگ رہا دیٹس دا پرابلم تو آپ بچ جاؤ تھینک یو تھینک یو بالکل تو اگر اسلام نے اسلامک شرح کے اندر رہنا تو ڈیمانڈ کرتا ہے اسلامک شرح کی برٹن ہاں میں اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی انڈیا کے اندر اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی امریکہ کے اندر اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی کینیڈا کے اندر اس وقت انڈیا کے اندر کوئی خاص تکلیف ہے نہیں کیونکہ ہمیں اپنی جو مذہب کی جو اپنی جو لاز ہیں خاص تکلیف تکلیف کی بات کیا کرتے ہو آپ جب انہوں نے بولا جب انڈیا نے بولا کہ آپ نے برقع پہن کے سکول کے اندر نہیں جانا سکول کے اندر گلی میں پہنو بازار میں پہنو سکول کے پہننا نہیں کسٹم ہے اتنی ہے کسٹم نہیں ہے بونگے اوکے آپ کو آگے بتاتا ہوں جب یہ کہا گیا کہ سپیکر پہ اذان نہیں دو رات کو نو یا ہاں۔ دس بجے کے بعد سے لے کے صبح تک پتہ نہیں جو بھی ٹائم ہے اس ٹائم تک سپیکر پہ اذان نہیں دینی تکلیف کیوں ہوئی نہیں یہ بات تو صحیح ہے میں میں بھی مانتا ہوں کہ سپیکر میں نے یہ نہیں کہا تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو میں نے کہا تکلیف کیوں اتنے رائٹس کیوں ہیں اتنی اتنے لوگ سڑکوں پہ کیوں نکلے ہاں تو وہ مانتے ہیں نا تو وہ جب تین طلاقوں کی بات آئی کہ تین طلاق نہیں پہلے سپیکر کہا تھا تین طلاقوں کی بات آئی تو اس وقت اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہاں تو پہلے سپیکر کہاں پہ تھا بھائی جب آپ یہ بات بولے بات آئی بھائی ایک سن اگلی بات پہ آ ہم جب تین طلاقوں کی بات آئی تو اس وقت اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہاں تین طلاق تو ویسے نہیں ہے مطلب مطلب جو مسلمان ڈیفائن کرتے ہیں سو بیسیکلی بیسیکلی نہیں تین طلاق اسلام کے اندر ہے ہاں ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب واٹس ایپ کے اندر آپ بھیج دو کہ تین طلاق ہو گیا تو مطلب تین طلاق ہو گیا تو ایسا ایسا ثابت کرو ثابت کرو کیسے نہیں ہوتا تین طلاق مطلب مطلب ایک ایک وارننگ جیسا ہے ہے کہ مطلب آپ اپنے بیوی بیوی کے ساتھ رہ نہیں پا رہے ہو ٹھیک نا تو لیکن محمد میں نہیں دے سکتے جو حدیث میں ہو ٹھیک ہے تین ساتوں میں دیتا ہوں تین ساتوں میں تین طلاقیں میں واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں یا میں فون کر کے بھیج دیتا ہوں کیوں نہیں ہوں گی اسلامک شرح سے کسی بھی اسلامک شرح سے ثابت کر دو کہ نہیں ہوں گی میں فون کر کے فون پہ بول رہا ہوں میں نے تجھے طلاق دی یا عائشہ بولو مجھے کسی بھی اسکالری اگریمنٹ سے ثابت کر دو کہ اگر میں تین ڈفرنٹ ساتوں کے اندر یہ تین طلاقیں دی ہیں تو یہ قبول نہیں ہوں گی نہیں اب اتنا ڈیٹیل مجھے نہیں پتا جب تین طلاقوں کے اوپر دو شادیاں کرنی وہ کہتے نہیں ہم اجازت نہیں دیتے وہ کہتے نہیں ہم نے تو کرنی ہے چار شادیاں انڈیا کے اندر آپ لوگوں نے قانون بنا لیا قانون کے اندر قانون بنا لیا کہ اگر مسلمانوں کو ہم چار شادیاں کر سکتے ہیں یعنی یہ تو ہے یہ انڈیا کے انڈیا کے لا میکرز کا کتبن ہے سالے کتے ہیں اس معاملے میں انہوں نے کیسے یہ قانون بنا دیا اگر وہ پولیگمی الاؤ نہیں کرتے تو پولیگمی الاؤ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آ, تم لوگوں کے لیے انہوں نے ایڈیشنل لا کے اندر لا بنا دیا اگر مسلمان ہو تو کر سکتے کی کیا بکواس ہے یعنی <coughs> اگر کوئی ہندو شادی کرنا چاہے دو یا تین تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے شادی کر لیتا ہے واہ مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو میں انڈین لا میکر جو ہے نا جو سیکولر ہیں میں ان کے بہت خلاف ہوں سیکولر ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہونے دیں نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھے تو آپ کی بات صحیح ہے exactly. so, میں آپ کے خلاف نہیں ہوں میں اسلام کے خلاف ہوں اسلامک شرح کے خلاف ہوں اور میں اس کے خلاف کھڑا رہوں گا اگر آپ کو اسلامک شرح پسند ہے مجھے ثابت کر دیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ گوگل کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ایک اور بات بتائیں بھائی آپ ہی مطلب اور کسی بھی مذہب کو اتنا نفرت نہیں کرتے لیکن بھائی آپ کے کچھ ویڈیوز ہیں آپ کے کچھ ویڈیوز یوٹیوب میں بس بس بس میں کسی بھی مذہب سے اتنی نفرت نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ ان میں سے کوئی مجھے قتل نہیں کر رہا کیا کروں ہاں لیکن بھائی آپ نے ہندو ہندو میں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کو جتنی گالیاں نکالی ہیں دنیا میں کسی نے نہیں نکالی ہوں گی اس بات کو بگری کرتا ہوں پاکستانی تھا نکالی اور ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دینے کی بجائے میرے پاس آ کے ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بندے جن کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نکالی ہیں وہ مجھے آ کے پیار سے سمجھا رہے ہیں بھائی بھائی کیوں نکالی یہ غلط کہا ایسا غلط کہا وہ جو ہے ہم تو کالی کو نہیں دیتے قربانی انسانوں کی اگر کوئی دیتا بھی ہے تو اس نے غلط کیا یہ دیکھو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے بھائی انہوں نے مجھے قتل کرنے کی بجائے سنو ذرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھو انہوں نے مجھے قتل کرنے کی میرے پاس آگے کتابیں کھول کے دکھا دیں اچھا تم لوگوں کی کتابیں میں کھول کے دکھاتا ہوں اور تم لوگ مجھے قتل کرنے کی دھمکی آج اس لائف میں تین بندے آئے جنہوں نے قتل کی دھمکی دی دی ہے ہے ہے مجھے بتاؤ ٹھیک کوئی بات نہیں آج کے لائف میں ریمائنڈ کر دیکھ لینا تین بندوں نے دی ہے اچھا جی۔ وہ جو ہیں جن کے بارے میں میں بولتا تھا اتنا بڑھ بڑھ کے وہ میرے پاس آ کے مجھے کتابیں کھول کے دکھا رہے ہیں تمہاری کتابیں میں کھول کے دکھا رہا ہوں تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو تو بھائی مجھے بتاؤ میں کس کے بارے میں بولوں نہیں غلط ہے میں قتل کے غلط ہے اوکے اب آپ ذرا مجھے شرح کے اندر ڈھونڈ کے دکھائیں کہ غلط کیسے ہے میں آپ کو شرح میں دکھاؤں کہ مرتد ہونا ہی قتل کرنے کے بارے میں کافی ہے ہاں مرتد ہونا مجھے پتہ ہے اس بات تو بات ختم ہو گئی پھر میری جان مجھے بتا نا میں کیوں نہ بولوں اس کے بارے میں میں کیوں نہ اچھا، ایک بات ایک بات ایک بات ایک بات مجھے بتاؤ یہ مجھے ایک بار ٹھیک سے پتہ نہیں یہ میں رسول کا جو قانون ہے یہ مطلب سچ ہے کیا مطلب کس کا کس کا قانون میں رسول شاتی میں رسول یہ کیا قانون ہے ابھی بتاؤ یار کون سا قانون ہے خاتم رسول کا قانون کر رہا ہے کہ شاتی میں شاتی میں کیا ہوتا ہے شاتی میں رسول میں نے سنا ہے کہ مطلب اگر رسول کے رسول کی کچھ گستاخی کرو تو اچھا گستاخی ہے رسول تو یار وہ میں نے اس کے اوپر سٹریم بنائی ہے نا آپ کے امام امام ابن تیمیہ نے امام تیمیہ نے اس کے بارے میں ریفرنسز دیے تھے منصب کا نبی اچھا۔ انصر کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ مطلب کسی ازما مطلب نکالا گیا تھا اس بارے میں مطلب محمد کی حدیث میں نے بنائی ہوئی ہے ہے من سب کا نبی کے اوپر ٹھیک وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اس کے اندر میں نے آپ کو تمام حدیثیں دکھائی ہوئی ہیں کہ نبی نے اپنی برائی کرنے والے لوگوں کو خود مروایا ٹھیک ہے تو نبی نے ایبسلیوٹلی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ من سب کا نبی ان فخلو جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو نہیں اس نے اپنے منہ سے نہیں کہا تھا لیکن اس نے اپنے امال سے کہا تھا شرح جو ہوتی ہے وہ صرف نبی کے الفاظ نہیں ہے کچھ شرح بنتی ہے نبی کی سنت اور امال کے اوپر ٹھیک ہے نبی کے کرموں کے اوپر سنت بنتی ہے اور شرح بنتی ہے تو منصب کا نبی فختلو جو ہے وہ ایک ضعیف عدیز ہے نبی نے اپنے منہ سے نہیں بولا ہوا ٹھیک ہے یہ لوگوں نے بولا ہوا ہے جی، جی، جی، لیکن نبی نے وہ کیا ہوا ہے ہی ڈیڈ دیٹ جس جس نے نبی کے خلاف برا کیا نبی نے اس کو قتل کرنے کا کہا یا جس نے نبی کو قتل کیا نبی نبی کی بارے میں شان گستاخی کرنے والے کو قتل کیا نبی نے اس سے بلڈ منی نہیں لیا ہاں تو اس کا کوئی نہیں ہے نا ایسے مطلب آپ بالکل شرح شرح اگر میں شرح دکھا دوں کیا کرو گے ابھی کے بھی شرح دکھاتا ہوں باقی چیزیں چھوڑ دو اگر میں ابھی کے بھی شرح دکھاؤں اسلام چھوڑو گے بولو مجھے چیلنج دو کہا بے شرح کا قابل کا شرح میں شرح شرح شرح آپ کے سامنے آج اتنی شرح دکھا رہا ہوں اسی میں سے دکھاؤں گا یہ لو پکڑو اگر میں تمہیں ابھی کے ابھی شرح دکھا دوں عمدہ تو سالے کے امام شافی رحم اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کی شرح کے اندر دکھا دوں ابھی کے بھی اسلام چھوڑو گے بولو مجھے میں بھی دکھاتا ہوں مجھے جاننا ہے نا ایگزیکٹلی مطلب آپ جاننا ہے تو جا کے میری ویڈیو دیکھیں منتب کا نبی اس کے نے سب دکھایا ہوا نہیں نہیں اس کا کوئی عزمت میں وہی اتنے پوچھا اس کا کوئی عزمت شہیب شہیب میں نے اپنی ویڈیو ہے من سب کا نبی فختلو کے اندر سب دکھایا ہوا ہے جا کے واچ کر لیں please don't change my topic ابھی آپ ایک خاص چیز پہ گوگل کرے تھے اس پہ گوگل کریں ٹھیک ہے I don't want to change my topic on that اگر آپ اس لیول پہ مجھے چیلنج نہیں کر رہے نا ٹاپک چینج نہ کریں اگر چیلنج کریں گے تو جاؤں گا ورنہ پلیز سرچ دا ٹاپک اور میری وہ پرانی ویڈیو دیکھیں من سب کا نبی فختلو ٹھیک ہے اوکے میوٹ کر لیں گوگل کریں دوسرے بندے سے بات کرتا ہوں جی خان صاحب آپ دوبارہ کون سے سوال کا جواب دینے سوال ہی نہیں کیا جب میں نے سوال ہی نہیں کیا تو جواب کیسے ابھی سن تو لے ابھی آپ نے کچھ سمے پہلے بولا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ اگر ریپ ہوتا ہے تو اسے چار کا ضرورت پڑتا ہے ہے ٹھیک اگر اس کا ریپسٹ اگری نہ کرے کہ میں نے اس کو ریپ کیا ہے یس تو یہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں پہ لکھا ہے پھر میں بتاتا ہوں اس کا جواب میں نے سر آپ کو سب دکھا دیا اب آپ مجھے دکھا دیں آپ کے پاس ایویڈینس کیا نہیں میں نے نہیں دیکھا نا اوکے سیدھے خان ریوائن کریں اور دیکھیں ریوائن کریں اور دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سن لیں سن لے سن لے اچھا، اگر ایک لڑکی جس کا شٹ اپ اگر ایک لڑکی کا ریپ ہوتا ہے اور وہ قاضی کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سیریا خان نے میرا ریپ کیا ہے اور تم کو وہاں بلایا جاتا ہے قاضی کہتا ہے اوکے بالکل تم ستیہ کہہ رہی ہو اور تم کو وہاں بلایا جاتا ہے اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم میں نے اس کا ریپ نہیں کیا مجھے بتاؤ اب اس لڑکی کو کیا کرنا پڑے گا پلیز سنو میں تو بتاتا ہوں ایسا کہیں پہ پہ نہیں لکھا ہے لکھا ہوا کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں لسن لسن لسن لسن لسن سنو تو پہلے I don't care I don't یہ کہاں لکھا تو جاؤ جا کے ریفرنس لے کے آؤ اور پھر مجھے بتاؤ کہ اس موقع پہ لڑکی کو کیا کرنا پڑے گا جو پڑھ رہے ہو وہ مجھے بتاؤ میں اسکرین پہ دکھاؤں گا please give me the reference میں ہاں، بتا رہے ہو وہ کتاب کا نام بتاؤ پہلے سن تو لو پھر میں وہ بھی بتا رہا ہوں بھائی نہیں سنتے نہیں ہم لوگ سریا سریا ریفرنس کا نمبر بتاؤ سنو تم یہ سریا سریا کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہو پہلے یہ بتاؤ پھر کیا پڑھ رہے ہو ہم سنیں گے ایک سے جو تم جو تم نے جواب مطلب جو چیز بول کے تم نے ابھی اس کو مسلم اسے مسلم سے ایکس مسلم بنایا ہے نا اسی سوال کا میں جواب تم نے دینے والا ہوں ٹھیک ہے ہاں، لیکن تم کون سی کتاب سے پڑھ کے بتا رہے ہو ارے میرے پیارے سریا کتاب کا نام بول دے پہلے میرے بھائی کتاب کا نام بول دے پلیز ہاتھ جوڑ کے میں اور ایڈم ریکویسٹ کر رہے ہیں میں تیرے پیر پڑھنے کے لیے بھی ریڈی ہوں کتاب کا نام بول دے کون سی کتاب سے پڑھ رہا ہے یا آرٹیکل سے پڑھ رہا ہے <clears throat> جہاں جو تم نے پڑھ کے بتایا نا وہیں پہ لکھا ہوا تم اب تم یہاں پہ اسکرین پہ اس کے کھول کے دکھاؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہاں پہ یہ لکھا ہے تم بتاؤ پہلے تو کہاں سے پڑھ رہا ہے ابھی اسکرین پہ سے پڑھ رہا ہے نہیں تو اسکرین پہ نکال کے تو دکھانا کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہو تو اسے چار بزنس پہ پڑے گا سریا بھائی تم لوگ اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے سریا کیسا سریا ہے یار تم لوگوں کے اندر اب تم نے بولا کہ میں تم کو وہ ریفرنس سے بتاتا ہوں وہ ریفرنس وہ کتاب کا نام تو بتا دینا بھائی بھائی اچھا چوتیا بنا رہا ہے لوگوں کو ماننا تو پڑے گا میرا پورا بات تو سننے تو دے رہا بھائی سب کو خود ہی بولنے لگ جاتا ہے سب کچھ سب کچھ بولنے لگ جاتا ہے سب جن سنے گا تیرا بات سب کا بدلہ لے گا لیکن اس سے پہلے تو کتاب کا نام بتائے گا میں پہلے بتاؤں گا کیا لکھا ہوا ہے پھر میں بتاؤں گا تو کیا لکھا ہوا ہے وہ کہاں سے پڑھ رہا بھائی کے کیا لکھا ہوا ہے بتانے کے لیے پہلے یہ تو بتا کہ تو کہاں سے پڑھ رہا ہے یہ سریا قرآن میں لاسٹ تک میرے کو نہیں لگتا ہے کتاب کا نام بتایا یار میں تو تو نے کہا کہ میں بات کر لیتا ہوں میں نے کہا یار تو لے لے بھائی میں تو چپ کر کے بیٹھ گئی اسی لیے تو لے لے ریفرنسز سے یار کون کون یہ دیکھو کیا ہوتا ہے نا ابھی بہت سارے ہاں۔ یہ بیٹنگ پول پول لگاتے ہیں پول پول لگاتے ہیں بیٹنگ وہ نکلے ہوئے کون کون بیٹ لگاتا ہے کہ سریا جو ہے سریا سریا سریا کتاب کا نام نہیں بتائے گا لگاؤ پول لگاؤ چلو ایڈم لگاؤ پول لگاؤ ول ول ہی گیو ریفرنس نہیں جی میں نے پول لگا دیا میں نے پول لگا دیا دیکھتے ہیں فٹافٹ ووٹ کرو بھائیو یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کیا ہو گیا ایک second and will he give reference اور ناٹ لو جی میں نے پول لگا دیا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس دے گا will he give reference yes or no لو جی نائنٹی تھری پرسینٹ جنہوں نے گا کہ نہیں نائنٹی تھری پرسینٹ لوگ کہہ رہے نہیں دے گا سریا نائنٹی نائنٹی تھری پرسینٹ لوگ کہہ رہے تو ریفرنس نہیں دے گا پہلے سنو نا بھائی صرف ایک سیکنڈ کا بات ہے ایک سیکنڈ مطلب ایک منٹ کا ایک منٹ سننے میں کیا جائے گا ایک دیکھ دیکھ ایک سیکنڈ کتاب کا نام لگ, لینے کے لیے لگتا ہے جیسے مثال کے طور پہ لوگ بخاری میں لکھا ہوا ہے مسلم میں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر شرع کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کا نام لے لے ابن ماجہ میں ہے سنن ابی داؤد میں ہے سنن نسائی میں ہے کہاں پہ کتاب کا نام لینے میں تجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ایک سیکنڈ سے پہلے تو کتاب کا نام لے سکتا ہے لیکن تیرا کتاب کا نام نہ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ تیرے پاس ریفرنس ہے ہی نہیں ورنہ اتنا ابھی تو نے جو پانچ منٹ ویسٹ کیا ہے سب کا اتنے دیر میں تو کتاب کا نام لے لیتا ہم لوگ خود وہ کتاب تیرے سامنے رکھ دیتے یار آٹھ پرسینٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دے دے گا ریفرنس یار آٹھ پرسینٹ ہو گئے لوگ چلو دیکھ لیتے آٹھ پرسینٹ لوگ آٹھ آٹھ پرسنٹ <laughs> لوگوں کو یہ نراش کرتا ہے یا کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں سنو بھائی اللہ نے کیا فرمایا ہے وہ سنو پہلے ٹھیک ہے <laughs> ہاں سورے کا نام بتا کہاں فرمایا اللہ نے بھائی سنو پہلے آپ سنو پہلے آپ اللہ نے فرمایا سنو کہاں کہاں فرمایا سنو نا کہاں فرمایا سنو تو پہلے کون سی سورے میں سن تو پہلے نہیں جہاں تم نے جہاں پہ تم نے لوگوں کو وہاں پہ فرمایا ہے سنو میں بتا رہا ہوں کدھر کدھر کدھر سنو بھائی کدھر فرمایا اللہ نے وہ تو بتا بولنے دے گا تو تو تو اگر کا نام بتا بھی نے نے اللہ پہ بہتان لگایا اگر یہ بہتان نہیں ہے اللہ پہ شروع کرنے دے گا تو وہ سورے کا نام بتا دے کون سے سورے میں اللہ نے فرمایا نہیں شروع کرنے مجھے دے گا نہیں دیں گے جب تک تو سورے کا بھی نام نہیں بتائے گا دو منٹ دوں گا پورے قرآن کے اندر ریپ کا لفظ نہیں ہے پورے قرآن کے اندر ریپ کا لفظ نہیں ہے اللہ نے کدھر فرمایا ریپ اگر کسی نے کسی کا ریپ کیا ہے پورے قرآن میں ریپ کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں ہے یہ کون سا قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں ہے اللہ نے اللہ نے کدھر فرما دی ہے اس کے پاس کتاب آئی تھی <laughs> یہ یہ سریا جو ہے اس کا نام ایک دم اس کی پرسنالٹی کے جیسا ہی ہے یہ بھی سریا ہی ہے یہ <laughs> اچھا ایسے سڑیا بات سن یہ والی آیت دے دے میں اسلام قبول کر لیتا ہوں بھائی میں ریپ میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے اور کہاں پہ لکھا ہے میں اس کا میں ریفرنس میں تمہیں پانچ منٹ کے اندر دے سکتا ہوں جا پانچ منٹ کے بعد آ جا جا پانچ منٹ لے شکر پانچ منٹ کے بعد آ جا ریفرنس لے کے آ چل شکر ہے پانچ منٹ کے بعد ریفرنس لے آئے گا اس طریقے سے یہ دماغی اپنگ بھائی جو ہے وہ دفاع کریں گے اسلام کا شنتو صاحب کلمہ شہادت کا پڑھا جی سر زبان دکھانے سے کیا ہوگا کلمہ شہادت کا پڑھا شنتو صاحب ارے سنتوش بھائی فیمس ہو گیا ہمارا سنتوش بھائی کیا بات ہے ایک نمبر سنتوش بھائی نہیں نہیں نہیں سر ویسا نہیں ہے ہلو کلمہ کا پڑھا کلمہ ہاں <laughs> کلمہ نہیں سر کلم ہے میرے ہاتھ میں کلمہ نہیں ہے کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نہیں ہوئے نہیں سر ختمہ نہیں کرایا نہیں نا سر انگریزی پڑھنی آتی ہے ہاں یس سر یہ اسکرین پہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے کیا ہے سر سر انگریزی میں سر انگریزی میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں ذرا یہ پڑھیں کیا لکھا ہوا انگریزی میں یس سر جی ہاں وہ جو نان مسلم ہاں سر سوری ہاں non Muslim will be what ہاں، ہاں، ہاں۔ میرا کیمرہ چالو ہوتا تو میں سنتوش بھائی کو ہاتھ ہلا کے بتاتا بھاری آدمی تھا سنتوش بھائی سنتوش بھائی فیمس ہو گیا کئی قلم ہے بول رہے کہیں ان کا سر قلم نہیں ہو جائے سنتوش بھائی کا oh, یہ ہمارے پاس <laughs> زین بھائی بیٹھے نیچے زین بھائی جو چیز کو ماننا بھائی کوئی بھی مسلمان ہو سب سے پہلے قرآن کریم کو مانے گا نا اوکے قرآن کریم میں رجم کی ایک بھی آیت دے دیں ایک منٹ میں پہلے سوال کرتا ہوں آپ سے نہیں نہیں قرآن کریم میں رجم کی ایک بھی آیت دیتے ہیں رجم کیا جاتا ہے نا اسلام کے اندر شریعہ کے اندر رجم کرنا ہے نا قرآن کریم میں رجم کی ایک آیت دیتے ہیں بس مجھے سوال کرنے دو پھر میں آپ کو جواب دوں سوال بعد میں کیجئے گا بھائی آپ نے کہا کہ شریعہ قرآن کریم سے لیا گیا ہے میں نے آپ سے سمپل سوال کیا آج میں نے قرآن کریم قرآن کریم آج نہیں کھیلنا میری اسٹریم ہے شریعہ کے اوپر تو ونس اگین آپ نے کہا ایک شریعہ قرآن سے لیا گیا ہے میں نے کہا قرآن میں ایک آیت دے دیں جو رجم کے بارے میں ہو قرآن تو کہتے ہیں رجم کافروں کا کام ہے جی، مسلمان تو کہیں نہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رجم کیا جاتا ہے کسی بھی طور پہ سزا میں پلیز بتائیے قرآن میں نہیں بھائی میں تو نہیں کہتا قرآن تو کہتا ہے کہ رجم کرنا کافروں کا کام ہے اوکے شریعہ کے اندر رجم ہے ہوگا لیکن یہ اس کا مرضی ہے جو مانو دوسری بات دوسری بات دوسری بات اس کا مطلب ہے شریعہ وہاں سے نہیں آیا رجم کے بارے میں تیسری دوسری بات لیتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ چوری کا ہاتھ کاٹ دو چور کرنے والے کا بھئی یہ الگ مسئلہ ہے اس پہ کیوں میں نے پوچھا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے چور چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو ہاں یا نا مجھے کیا معلوم بھائی چور کرنے چور ہاں؟ کیا مطلب ہے مرد اور عورت چاہے مرد چوری کرے چاہے عورت چوری کرے دونوں لکھا ہوا ہے نصاب اور رجل دونوں چوری کرے ان کا ہاتھ کار تو لکھا ہوا ہے ہاں یا نا کس سکرین پہ دکھاؤں بھائی وہاں جو لکھا پقتعو ایدیہما تو پقتعو اچھا۔ سے لوگ ایک سیکنڈ بھائی جو پختو لکھا ہے کچھ لوگ کیا مطلب لیتے کچھ کچھ کیا لیتا ہے تو ہم کیا کریں ڈز ناٹ میٹر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم مجھ سے اتنا جانکاری نہیں ہے میرے بھائی بہترین تو یہاں پہ عملے نہیں آئے ہو کیا بات ہے یہاں پہ عملے نہیں آئے ہو ایک سیکنڈ میں آپ سے سوال اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے بیسک چیز تو یہاں پہ ہم لینے آئے ہو نہیں مجھے ایک سیکنڈ بھائی آپ نے جو سوال اٹھایا ہے میں اس کے لیے آیا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ الفاحشہ اور زانیہ میں کیا پرک ہے قرآن جو زانی ہے اس کے لیے تو گواہ نہیں ہے قرآن کریم میں آپ کوئی آیا اس کے لیے گواہ ہے گواہ کہا ہے جنگار کے لیے گواہ ہے فاحشہ کون ہوتی ہے میں نے آپ سے سوال کیا مجھ سے سوال مت کرو زنا بالجبر اور فائشہ میں فرق کیا ہے بھائی میں نے آپ سے سوال کیا زنا بالجبر اور فائشہ میں فرق کیا ہے دو ڈیفرنٹ ٹرمنالوجیز کیوں ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی ریپ ریپسٹ کو فائشہ کہیں گے یا ریپسٹ کو زنا بالجبر کار کہیں گے ایک سیکنڈ بھائی عربی بولو اور جو قرآن کی جو اصول چلو get lost you are you are finish before you even started پاگل کا بچہ امب امب یہ آ گیا سارا قرآن پڑھانے ہمیں جو قرآن کی کلیئر آیت کو چور کے ہاتھ کاٹ دینے والی ایکسپلین نہیں کر رہا اور کو فائشہ کو کمپیئر کر رہا ہے جناب الجبر سے یار کتنا اپنگ بنا دیتا ہے یار اسلام قرآن یور سوہل سیریسلی ایک دم ایک دم او مائی گڈنس پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو کوئی بھی ہو سائنٹسٹ ہو پروفیسر ہو کوئی بھی ہو اسلام کا دفاع کرنے آئے گا تو وہ دماغی اپنگ بن کے ہی آئے گا یہ حقیقت ہے امب امب بھائی ساحل اس وقت نائنٹی پرسینٹ نے کہہ دیا نو آپ دیکھیں کہ شاید وہ آ جائیں ہمارے پاس اور ریفرنس لے کے کیا نام تھا اس بھائی کا سریا سریا دوبارہ آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ وہ ریفرنس <laughs> لاتا ہے کہ نہیں لاتا زین صاحب جڑے ہیں زین صاحب مسلمان ہیں آپ کے اسلام چھوڑ دیا ابھی تک جی آ رہی آ رہی بولے سر کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی اسٹریم کے بارے میں آج کے ٹاپک کے بارے میں <laughs> بھائی کہنا کیا چاہتا ہوں میں مسلم ہوں ویسے پر اچھا، یہی تو کہہ رہا ہوں تو اب مسلمانوں سے تو بات کر رہے ہیں ان کو نان مسلموں کو تو ہم بلاک کرتے جا رہے ہیں ہاں بھائی تو مطلب آپ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ سچ دکھا رہے ہو پر یار ایک بات اور ہے جی۔ ان لوگوں اچھا، سے بھی مطلب اگر ہم سچ دکھا رہے ہیں کبھی ڈیپیٹ کریں گے نا میں نے مفتی یاسر الواجد تو یار انہیں لے کے آئیں گے حق کی دیکھیے انہیں لے کے آئیں گے ایک سیکنڈ تو سکیں ایک سیکنڈ جن لوگوں کے بھی نام لے رہے ہیں ایئر یوز میرے بھائی میں ایئر فون کام نہیں کر رہی ہے نشان زین زین جی بھائی زین جتنے بھی لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں آپ میری سٹریم میں جڑے میں نے آپ کو ایڈ کیا فوراً آپ پہلے جڑے آپ نے مائک نہیں کنیکٹڈ تھا میں نے آپ کو بولا آپ کا مائک کنیکٹڈ نہیں ہے اگر آپ جڑے ہیں اور آپ کو میں نے ایڈ کیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جڑیں گے ہم انہیں ایڈ نہیں کریں گے میں جی۔ یہاں پہ سوال لے کے نہیں بیٹھا ہوا میں جواب جی۔ لے کے بیٹھا ہوا ہوں میں آپ کو سامنے اسکرین پہ دکھا رہا ہوں ان کو جو شک ہے وہ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو شک ہاں، نہیں ہے مجھے پتا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آپ جاؤ ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے آپ لوگ اگر ہاتھ بڑھا ہوگا بھائی تو دونوں کا سچ سامنے آئے گا نا کیوں کیوں کیوں کیوں میں یہاں پہ جو کام کر رہا ہوں اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام چھوڑے کیونکہ میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں وہ لوگ ہمارے ریبٹل میں کچھ بھی اسکرین پہ نہیں دکھا سکتے جھوٹ بولتے ہیں وہ ہندوئزم پہ جاتے ہیں وہ کرسچینٹی پہ جاتے ہیں وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں لیکن جو ہم بیان کرتے ہیں اس کے اگینسٹ وہ کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے سوائے جھوٹ کے ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں بھائی آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی کیونکہ جب میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے اگر کوئی اس کے اگینسٹ بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا نا اور کیا بولے گا ہمارے پاس آگے ثابت کر دے وہ بھائی تھوڑا نارملی بات کرو نا یار اتنا this is how I speak my friend آپ کے پاس چلا گیا اوکے کیوں چلا گیا اوکے اوکے چلا گیا جی کبوتر گری جی، کرنے آیا تھا خالی وہ کبوتر گری کرنے آیا تھا آشیش گپتا جی آپ بلاک ہونے لگے ہیں اگر وہ ایڈیٹ بات نہ کرتا تو میں اس سے بات بھی کر لیتا لیکن وہ ہمارا پرانا گاہک ہے آتا رہتا ہے وہ صرف جلیبیاں بنا سکتا ہے لڑکیوں کے چینل میں جا کے میرے چینل پہ آ کے میں اسے دس منٹ دیتا ہوں شروع میں اسے ٹائم دیتا تھا میں قرآن قرآن کھیلتا تھا لیکن جب مجھے پتا لگا کہ جب میں اسے قرآن قرآن کھیلتا بھی ہوں پھر بھی ایونچولی اس نے جو ہے نا اپنی مرضی کی گیم ڈالنی ہوتی ہے پھر جب اس نے اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن ڈالی تو میں نے ایجپشن اسکالر کو بلا لیا تھا اپنے چینل پہ میں نے کہا جی یہ کہتا جی، یہ عربی زیادہ اچھی جانتا آپ بات کر لو پانچ منٹ میں کہا یہ الو کا ہے اس کو امب کا نہیں پتا عربی کا اس کو قرآن کی آیتیں صرف یاد ہیں اور کچھ نہیں پتا قرآن سے باہر عربی میں جو بھی بات کرو گے اس سے اسے سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو بھائی جدہ میں وہ کام کرتا ہے تھوڑی بہت اسے عربی پتا ہے باقی اس کو عربی بھی نہیں پتا تو at the end of the I don't care about that idiot آپ کیا سرچ کر کے لائے ہیں اب اپنی بات کریں مطلب نہیں ہے نا یہی تو بتا رہا ہوں زنا بل قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا حدیثوں میں تین حدیثیں ہیں آپ کے پاس کے چار جہاں پہ تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن جب شرح بنتی ہے تو وہ اس کی پنشمنٹ کے بارے میں وہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو پنشمنٹ کیسے ہوئے گی پنشمنٹ کے قانون وہی ہیں جو ایڈلٹری کے سو مجھے بتائیں کہ ایڈلٹری کی پنشمنٹ اور زنا بل جبر کی پنشمنٹ ایک ہی جیسی کیوں ہو سکتی ہے مطلب جو میرڈ میرڈ کپلس ہیں ان کے لیے وہ سزائے موت ہے اور یا یا تو آپ کو ہاں نا تو نان میرڈ پرسن اگر زنا بل جبر کرے گا تو اس کو صرف سو کوڑے کیوں ہیں پتا نہیں تھا سوہیب یہ تو سوچنے والی بات نا ایک بندہ ایک بندی کے ساتھ ایک ہوٹل کا کمرہ لے کے اس کے اندر سیکس کرتے ہیں مزے سے مستی میں ان کو پڑھیں گے سو گورے ایک بندہ ایک لڑکی کو گلی میں ڈھونڈ کے رات کے اندھیرے میں اس کے ریپ کرتا ہے اس کو پڑھیں گے سو گورے کیوں بالکل بات نہیں اچھا جی۔ آپ نے جو اٹھایا صحیح ہے وہ پتھر مار مار کے جو دیتے ہیں نا ہاں۔ یہی تو بات ہے اور زانیہ عورت کو بھی اس لائق نہیں کہ نکاح کرے مگر صرف بدکار شخص کے ساتھ یا کوئی مشرق اور حرام کرتی ہے زانیہ مومنین پہ آگے اور وہ لوگ جو پاک دم عورت پر تحمد لگائیں نہ لا سکیں چار کو آپ تو ایسے لوگوں کو لگاؤ اسی کوڑے یہ تو میرے حق میں جا رہا ہے کیا کروں ریپ کا تو ادھر بتایا نہیں ہے بول سریا جے ہند جے بھارت اپنا منہ میں لے لو میرا ہے یعنی اچھا ساحل مجھے وہ والا یاد آ گیا جب ایک بندہ آ کر اپنا ریپ سنا رہا تھا تو لالا جی کچھ شروع ہو گئے تھے ہاں۔ مجھے کہتا ہے یاد ان کو کچھ نہ کہہ اب دیکھ اس طرح کی گالیاں نکالیں تو میں کیا کروں یار ساحل خود سو آج بھی تو گیا یار ردیپ کاپیا کچھ بیٹھا دو دیتا یار بتاؤ <laughs> امروز امروز بھائی کہیں غصہ ہو جائیں گے تب کیا ہوگا امروز بھائی کو غصہ نہیں کرنا ہے گالی لے کے بھاگ بھی گیا اچھا ساحل دیکھ اتنی دیر بعد آیا ہے اینڈ میں وہ چیز دکھا رہا جو میں پہلے دکھا چکا ہوں <laughs> کیا ہارڈ ہے کم سے کم جانے سے پہلے یہ تو بتا دیتا سریا تیرا اوریجنل نام ہے کیا اس نے لیا ہوگا وہی نام رکھ لیا صحیح ہے اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی آگے بڑھو اچھا میں اپنا مائک چیک کر رہا ہوں کہ یار کیا پرابلم ہوگی لالا جی میوٹ ہے کیا یار سائل کوئی سپر چیٹ لے یار میں تھوڑا سا کھا پی لوں تھوڑا سا ہاں تو بولا بھی نہیں ایسی خاموشی اختیار کر لی <laughs> خاموشی اختیار کر لی ہاں تھوڑا سا سپر چیٹ لے لے پھر میں آتا ہوں ہاں۔ چلو لے لیتے ہیں آکاش وشیش بینزاتی کرا دی بےزتی کرا دی پروف غلط لایا آپ تشریف دے روہن کولی بھائی کہہ رہے just to clarify and in married couple have sex and the guys the guys says he had sex he gets hundred lashes but if rapes denies and girl doesn't have witnesses she gets eighty lashes thank you so much Roshan بھائی ابدت کو بھائی کہہ رہے واجدی ہگ ذاکر نالک ایکسیٹرا جھوٹ بولتے thank you C M I کہہ رہے قرآن قرآن کریم فیئر اینڈ لولی مومن بیوٹی کا راج لیو لائف رسول کی طرح یہ والی سورج سارا خان نافذ ہوئی کیا بات ہے شبھم گپتا پورا فیکٹ لے کر بیٹھا ہے سریا بھائی <laughs> آکاش سے دے گا دے گا یہ دے گا ریفرنس لیکن جو دیا بندہ دیش بھکت تھا ہاں یہ تو ہے جے ہند جے بھارت بول کے پھر <laughs> جے ہند بھائی thank you so very much for the contribution Naveen Sharma بھائی کہہ رہے ہیں لوٹ چلو ویدوں کی اور وہاں دباؤ نہیں اور ہر کسی کو سوچنے اور بدھ کا استعمال کرنے کو کہا ہے نہ کہ کسی کے دباؤ میں رہے ویدوں میں ایک ہی ایشور ہے جو ساتویں آسمان پر نہیں بلکہ ہر کسی انسان کے اندر بیٹھا ہے thank you so very much Naveen بھائی کونڈا بھائی سچے انسان ہی اس لیے سچ سمجھے یہ ہمارے اس بھائی کے لیے تھا G M S collection laser Mumbai کہہ رہے ہیں کانگریچولیشن تھینک یو بھائی الزکو بھائی کہہ رہے لیا اور رکھ لیا کیا اپنا نام سریا defending passionately to see truth very true Radhe Radhe کہہ رہے ہیں اینم بھائی آپ جب آڈیو کلپ یا مولانا کا video from real life incident دکھاتے ہیں وہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے like final nail in the coffin thank you Radhe Radhe بھائی شیو بھائی کہہ رہے کیونکہ ابا نے بولا کیا بات ہے انون بھائی I call my weed Quran because burning that get you stoned کیا بات ہے مائی جی میل ممبر بنے بہت شکریہ sir Vishal Sattar thank you so very much Shri Ram بھائی نے پانچ ممبر شپ گفٹ کی ہے thank you so very much اور رائنش بھائی نے دس membership thank you so very much Shiv بھائی کہہ رہے سریا ناٹ گڈ یوگی بھائی ممبر بنے تھینک یو ٹٹی اور ہنسی کہہ رہے ہیں جناب شاید وہ ممبر شپ کا آپشن بس ڈیسک ٹاپ سے ہے ہاں صحیح بات ہے Sagar Sagar Kadam for a good cause thank you Yogi بھائی کہہ رہے ہیں you need to be a member to gift membership and you can only do it from computer not from phone thank you for the knowledge Yogi بھائی جو مما کرے محمد میڈ لو ڈے کا پروفٹ تھا آئی بی سورو چوہان کرے اللہ سے چرتا ہے تو اس نے کیوں بنائے کیونکہ اسلامک فلوسفی کے حساب سے جائے تو اللہ کو ٹیسٹ لینا تھا so call test Vikram Chauhan my comment was about Indian Hindu actors famous in Muslim countries اچھا یہ ہم نے لے لیا تھا thank you so very much Shri سمبر کہہ سیکر please videos of key point so more people get the message thank you جی بھائی بنائیں گے ہم شارٹ تھینک یو بھائی سارتک داس بھائی کہہ رہے سریا قرآن نہیں واٹس ایپ فارورڈ چیٹ پڑھ کے آیا تھا <laughs> Akash wishes I gift membership by phone okay تو پھر ہونا چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں تو WhatsApp status thank you بھائی world is family thank you Rainer Optimus بھائی سیم سستا عرب اینڈ عامر حقبو نہیں آتے ڈیبیٹ کرنے بالکل شمشیر سنگھ بھائی کہہ رہے ہیں ساحل بھائی میں آسٹریلیا میں ٹرک چلاتے چلاتے بھی آپ کو سن رہا ہوں ان کے پچھواڑے پہ لات مارو تو ان کا دماغ شاید واپس سر میں آ جائے تھینک یو بھائی آپ چلاتے چلاتے بھی دیکھ رہے ہیں بٹ انشور دیٹ آپ uh, کا دھیان اسٹریم سے زیادہ سامنے ہو ڈرائیونگ پہ ہو وجے سنگھ بھائی منگل میں جنگل جنگل میں جھوپڑا اور بھی نان مومن لائف سٹریم میں جڑے اس کی ماں کا بھوپڑا <laughs> بھوپڑا تھا نا وشیش بھائی ممبر شپ گفٹ کی ہے پانچ تھینک یو راگو جا بھائی کہہ کرے بل وارنر کی شریعت اینڈ ایس نسرین کی لذا پہ video thank you spread awareness kare a week ago didn't know anything like ex-muslim and movement exists came to know after i saw a comment with ex-muslim in it keep up great work thank you bhai spread awareness bhai and welcome to our channels Rohan کو لکھے رہے روشن کہاں روحان کہاں کوئی تو روہن پروناؤنس کرو اچھا ہاں صحیح بات ہے روہن ہے آپ روہن نہل شاہ مومن سا سرکٹ مومو نے بولا کرنے کا تو کرنے کا یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے شبھم اگروال سلام المتا ایڈم نبی فتوا عالمگیری کیا ہے اس پہ تو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا یار بتائیں گے اور بتائیں گے لاسٹ ٹائم بتایا تھا فتوا عالمگیری ہے کیا کمپلیٹ بتایا تھا کچھ چیزیں دکھائیں گے اس کو مزید دکھائیں گے ڈونٹ وری رینر آپٹیمس بھائی کہہ رہے ہیں مومن وتھ سوسائیڈ بومبر بومبینو تھینک یو انڈین کافر بھائی was busy on Pak Dawn news live chat جہاد تھینک یو بھائی آپ لوگ چیٹ جہاد کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جی ہمارے پاس حضرت عمران خان خود آگے حضرت عمران خان صاحب کیا حال ہے آپ کے thank you so very much sir اور حضرت عمران خان بین ہو گئے ویسے عمران خان اس وقت مانگ بھی رہے ہوں گے یار ان کو رہائی ملی کہ نہیں پاکستان میں وہ نہیں رہائی مل گئی نا رہائی مل چکی رہائی مل چکی جی مسٹر زین صاحب آپ واپس آئیں ہاں۔ کیا پتہ نہیں اس بار پچھلی بار میں کیا ہوا تھا وہ میں باہر پہنچ گیا اور اسکرین آف ہو گئی تھی فون سے مطلب اس سے اسٹریم سے باہر پہنچ گیا بھائی میں بس خالی اتنا کہنا آیا ہوں کہ یار ہاں۔ اگر میں نے مانا وہ لوگ جھوٹے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ جھوٹے ہیں کون لوگ آپ سچے ہو نا بھائی آپ ان کو چیلنج دے سکتے ہو آپ کبھی کہیں نہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں پہ تو بھائی جا کے یہ ختم ہوگا نا نہیں ہوگا بھائی کہیں نہ کہیں پہ تو جا کے ختم ہوگا پھر ہمیں ضرورت نہیں ختم ایک سیکنڈ تمہیں کیا لگتا ہے کون بہت بڑی توپ ہیں ہیں نالی کے کیڑے سے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں میں نے آپ کی اسٹیم ہاں۔ پوری نہیں دیکھی ہے اور نہ ہی کوئی بات سنی ہے ایک دو بار بس خالی سنی خالی میں یہ چاہ میں سوچ رہا تھا میں ان کے بس کس طریقے سے آپ سے مطلب بات کرنے کے لیے آؤں کیونکہ میں نے آپ کے بہت زیادہ نام سنا ہے اور ان کے لوگوں میں مطلب ان کی کمنٹس میں میں نام پڑھتا ہوں نا تو آپ کے مطلب آپ کے بارے میں بولتے ہیں کہ آپ ان سے ڈیبیٹ کریے وغیرہ وغیرہ وہ ہاں، کہتے ہیں دیکھو ہر سیٹرڈے کو میں لائف جاتا ہوں جس نے آنا آ جائے وہ چاہتے ہیں ہم انہیں پروموشن دیں نہیں دیں گے ہم انہیں ہمارے چینل میں دیکھو اس وقت رات کے اس ٹائم پہ بھی ساڑھے تین ہزار لوگ لائیو ہیں ان کو دیکھتا ہے ان کو پیک ٹائم میں کوئی ساڑھے تین ہزار بندہ نہیں دیکھتا ہزار بندہ تو بھائی تو بھائی ہم آنا ہے وہ ہمارے چینل پہ آئے گا بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا دھرم کیا ہے مجھے یہ بات سننی ہے بس اس کیا فرق پڑے گا اس کیا فرق پڑے گا پوچھنا چاہتا ہوں بس فرق کیا پڑے گا آپ بتائیں نا آپ کا دھرم ہے کیا آپ اگر یہ آپ اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہاں پہ نہیں ابھی بتاؤں گا کیونکہ آپ آپ ویڈیو دیکھیں کو پتا لگے گا کیا سب لوگ جانتے ہیں میرا دھرم کیا نہیں آپ مانتے مانتے تو نا کسی کو کو کس یہی تو کیا ہے خود دیکھو جا کے اور پھر آؤ اگر آپ نے ڈیفینس پوزیشن پہ کھیلنا ہے جب آپ اوفینس کھیلتے تو ڈیفینس پہ کیسے کھلاؤ گے یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے اپنے دھرم کا نہیں بتا لیکن آپ دوسروں کے بارے میں جان سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں رائٹ یہ کہنا چاہ رہے ہو نہیں میں میں سوچا تھا میں نے کیا آپ مطلب سارے دھرموں کے بارے میں بتا رہے ہو ایکچولی آپ کا دھرم کیا ہے وہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں تو جانتے نہیں لیکن آپ ریورس میں مجھے بتائیں گے کہ میرے بارے میں کیا بتائیں گے کیوں آپ کے پاس آرٹیکل ہم سے پر پر کے کوشچن کریں گے تاکہ میری اسٹریم کا ٹاپک بدل جائے رائٹ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی تاکہ میری کا ٹاپک بدلے پہلی کہ میں یہاں پہ ہار جیت کرنے نہیں آیا ہوں ہاں، ہاں، ایک ہر مسلمان ہار جیت کرنے آتا ہے یہ آپ کی جھوٹ ہے آپ کی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ ڈبیٹ کا پرپز ہار جیت ہی ہے ڈیبیٹ کا پرپز سچائی جاننا نہیں ہے لہذا آپ کے اسکالر اس چیز کو جانتے ہیں انہیں پتا یہاں پہ آئیں گے مریں گے آپ کے اسکالر جانتے ہیں کیونکہ وہ ہار جیت ہی کرتے ہیں ان کا پرپز سچائی جاننا نہیں ہے میں ان کا باپ ہوں اور آپ کے محمد نے کہا تھا کہ آدم سب کا باپ ہے تو بھائی آپ سے بات ہو گئی ہے جائیں جا کے دیکھ لیں میں کون ہوں جی جناب آدم تو کے نام سے بندہ آیا جی سر مسلمان نہیں لگ رہے آپ شکل سے ہنڈریڈ پرسینٹ آدم تو فائیو فور تھری ٹو مسلمان ہیں اوکے بند بین اچھا رانا جی میرے استاد نے بتایا تھا کہ اگر جی، جی۔ کسی سے مناظرہ کرنا ہو اپنے مسلم بھائی سے ہی چاہے جیسے میں سننے ہوں تو وہ دیوبندی ہے تو اس کا جب وہ مناظرے میں آ جائے میدان میں تو اس کا ادب نہیں کرنا ہے جیسے میں گاؤں مسجد تکیا لگا کے بیٹھا ہوں اگر تو اس کے لیے چھوڑنا نہیں اس کی تعظیم نہیں کرنی اس سے سلام نہیں کرنا ہے وہ آئے تن کے بیٹھنا ہے پھر اس سے مناظرہ کرنا ہے اس طریقے سے تو نان مسلم یہ کافروں سے کس طریقے سے کرنے آئیں آئیں گے گے یہ تو بالکل ہرانے کے کے لیے لیے صرف حقیقت جاننے نہیں ذرا آپ کی شرح میں لکھا جی۔ اسی طرح جب نبی نے حضرت فاطمہ اور حسن حسین علی کو لے کر گئے تھے تو وہاں بھی مقصد تھا کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے منہ سے کہہ کے نہیں گئے تھے یہ بات تو جی بالکل ایبسلیوٹلی ہمارے پاس ایک اور سہیب بھائی ہیں جی سہیب بھائی مسلمان ہیں آپ بھی مسٹر سہیب اوکے اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں سیٹرڈے نائٹ ہے کل سنڈے ہے sorry I mean Sunday night ہے کل منڈے ہے تو اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے اسٹریم کو ختم کرتے ہیں اسٹریم ختم کرنے سے پہلے میں شرح دکھا دوں ان تمام چیزوں کی کیونکہ اب شرح دکھانا آسان ہوگا سب لوگوں سے بات چیت ہو گئی ہے اور سب لوگوں کو بتا دیا تو اب شرح کو دکھانا بہت آسان ہوگا okay let me just go there یہ دیکھیں کچھ چیزیں ذرا غور سے آپ کو سمجھ نہیں پڑیں گی اس چیز کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ سمجھ جائیں گے میں نے اس لیے بیس لائن آپ کو پہلے ختم کلیئر کر دیے اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا <coughs> کفالہ کس طریقے سے ہو رہا ہے ایک بندہ آر ہے to the Q is for crime against اندر person such as when the other is against Q thing with outer even at the time of witnessing وہاں پہ بھی اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اچھا اگر ہم فائیو ادھر جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وائف کی ایڈلٹری کا چارج واحد چارج ہے جو فرق ہے قرآن کی چیپٹر 6 سات آٹھ جو ہے نا وہ وائف کی ایڈلٹری کو سیپریٹ کرتی ہیں میں نے اس لیے آپ کو حدیث دکھائی تھی کہ محمد کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا میری بیوی نے غلط کام کیا ہے ایڈلٹری کیا میں نے دیکھا ہے محمد نے کہا چار گوالا اس نے کہا میں کیسے چار گوا لاؤں تمہارا کیا خیال ہے وہ جس وقت میری بیوی کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس وقت میں گوا ڈھونڈنے چلا جاؤں محمد نے کہا نہیں تو چار گوا فوراً محمد کا محمد اسے پتا تھا کہ محمد کو انسائٹ کروں گا تو ابھی جبرائیل آ جائے گا اس نے کہا محمد محمد میں جانتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی سبب نکال دے گا تو اللہ نے سبب کیا نکالا کیا نکالا قرآن کی عید بھیج دی کیا بھیج دی ایک ہی بندہ چار دفعہ قسم کھا کے بات کہتے تو چار گواہ بن جائیں گے صرف وائف کے لیے anyone charges wife with you adulterous or say something i did not find virgin and who is thereby liable for punishment for accusing another adultery with woman may present following provide provided that he is he has reached puberty is sane and does so voluntarily یعنی پیوبرٹی اس کی اچیو ہو گئی ہو اور وہ عقل مند ہو عاقل ہو اور اس نے والنٹریلی کام کیا ہو and provide wife is legal innocence of adultery اور by proof meaning four upright witness یا پروف ہو جائے چار اپرائٹ وٹنس کا کہ انہوں نے دیکھا ہے کوائٹ فرینکلی اپرائٹ وٹنس کو اگر ہم O twenty four point four میں دیکھیں گے تو اگر وہ چار وٹنس واقعی اپرائٹ ہیں O twenty four point four کے مطابق تو وہ سالے کبھی اڈلٹری ہونے ہی نہیں دیں گے مگر once again that's to have looked at her when she is copulating and seen the adulterous penis in her vagina چار دفعہ پانچویں دفعہ اللہ کا قرض لینا پڑے گا اور وائف بھی کیسے اوائڈ کر سکتی ہے کیونکہ اس کی بیوی نے آیا اس کی بیوی آئی اس نے بھی محمد کے سامنے کہا اچھا میں بھی چار دفعہ قسمیں کھا لیتی ہوں بیوی نے بھی چار دفعہ قسمیں کھا لی تو وائف بھی اپنے آپ کو بچا سکتی ہے اسی طریقے سے کہ وہ بھی پبلکلی چار دفعہ کہہ دے میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا میں نے کہا اللہ قسم میں نے نہیں کہا اللہ قسم میں نے نہیں کیا اور اینڈ میں کیا ہوگا کر سف اللہ اپنے اوپر ڈال لے دیٹس اٹ ہسبینڈ اور وائف کے کیس میں ناؤ اگر ہسبینڈ اور وائف نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب ہم جاتے ہیں سیدھا 12.1 کے اندر section 12.1 now this is the very important section legal penalty is obligatory imposed upon who fornicates اور کمٹس سوڈمی سوڈمی کیا ہے بندے کا بندے کے ساتھ provide it is legal establishment کیا has reached puberty then commits the acts voluntarily اپنی مرضی سے ایکٹ کیا ہے اور عقل مند ہے عاقل ہے no matter whether the person is a Muslim non Muslim subject to in Islamic state اور someone who has left Islam کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر قسم کا کافر بھی اس میں شامل ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے گی ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھیں شرح جو ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے کچھ نان مسلموں لیے لیکن یہ والی چیز سب کے لیے سیم ہے اف دی کیپیبلٹی اور شادی شدہ ڈیتھ پتھر مار مار کے مار دینا شادی شدہ ہو اس کو پتھر مار کے مار دینا سم ونبل of remaining chaste meaning once with their annulled میرے ٹھیک ہے لائک شادی شدہ ہو اس کی انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے میں وہ پتھروں والی سزا نہیں دیں گے کون سزا دیں گے آگے دیکھتے ہیں someone offender at marital capability to remain chaste then the penalty consist of scourging سو ہنٹر مارے جائیں گے one hundred stripes and banish to a distance at least eighty one kilometre اور اس کو ایٹی ون کلو میٹر دور بینش کر دیا جائے گا some one who commit fornication is not punished if he says don't know it it was unlawful لیکن اگر کوئی بندہ پہلی دفعہ پکڑا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ ان لافل ہے کیونکہ وہ لینڈ میں نیا آیا ہے پرووائڈیڈ ہی نیو مسلم یا نیا مسلم بنا ہے اور گرو اپ ان ریموٹ آئیلینڈ اور وہ کسی ریموٹ جگہ پہ گرو اپ کیا تھا wilderness though it is neither of these in case such a person is punish اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر بھی اس بندے کو پنش کیا جائے گا کہ مجھے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا سکرجنگ کے بارے میں یہاں پہ بتایا ہوا کسی اور دن چلیں گے سکرجنگ کے اوپر ایک بڑی مزدار چیز ہے یہاں پہ یہاں پہ کچھ چیزیں ایکسٹرا دی گئی ہیں سننا میں ڈفرینٹ ہے میں اس کے ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا if the penalty stoning the offender is stoned even in severe heat اور cold and even if his illness from which he is expected to recover اگر اسٹوننگ کی پنشمنٹ ہے تو نو no میٹر وہ بندہ مر رہا ہے یا کچھ بھی ہے سردی ہے یا گرمی ہے اس کو اسٹون آف ڈیتھ کیا جائے گا اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا اب pregnant woman is not stoned until she gives birth کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں ایک عورت محمد کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ میں نے ایڈلٹری کیا محمد نے کہا اچھا تیرے تو پیٹ میں بچہ لگ رہا ہے اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا اوکے بچہ پیدا کر کے بچہ پیدا کر کے آئی انہوں نے کہا میں بچہ پیدا کر کے آ گئی ہوں کیا کروں سرکار معافی ملتی ہے انہوں نے کہا نہیں بچہ کھانا کی کیسے کھائے گا جب تک یہ کھانا نہیں کھائے گا میرے پاس واپس آئی دودھ پلا کے واپس آئی دودھ پلایا دو سال بعد واپس آئی بچے کے ہاتھ میں ہڈی تھی اس نے کہا سرکار اب کیا کروں معافی ملتی ہے سرکار نے کہا پکڑو اسے لے جاؤ اسٹون کر کے ڈیتھ کر دو That's it. خاتم النبیین کون تھے رحمت علی العالمین در فٹے ہوں ایسے رحمت علی العالمین کے اوپر در فٹے ہوں ایسے رحمت علی العالمین کے اوپر معافی کی طرح اس کی حد ہو گئی بچہ اب جو ہے ان اورفن وہ گناہ سے ریپینٹ کر رہی ہے اسے معافی دے نہیں اب اسے پکڑو سٹون کر کے ڈیتھ کر دو that's the reality of Islam and child was sacrifice with a نظر ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں penalty of accusing person of adultery without proof now یہ وہ چیز ہے جو میں بتا رہا تھا کہ کسی پروف کے بغیر کسی کے اوپر چارج لگانا when a person who has reached puberty voluntarily accuses another person of adultery or sodomy sodomy means bande bande ka whether the accusation is in plain words or elusive words intended as an accusation kya hoega دیکھیں اسلام جیسا کہ میں نے ابھی بتایا اتنی دیر سے بتا رہا تھا ریپ زنا اور زنا بالجبر کو کسی طریقے سے ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے لہذا کسی لڑکی کا ریپ بھی ہوا تو اس سے پہلے پروف کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے پھر ڈفرینٹ شرح ہوئے گی تو چونکہ ریپ پروف ہی نہیں کیا جا سکتا تو وہ ایڈلٹری کی کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ زبردستی ایڈلٹری کی گئی ہے ایڈلٹری زنا کیا گیا ہے ریپ ورڈ نہیں ہے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا ہے یعنی کہ میں اس چیز میں ایگری نہیں تھی اس نے زبردستی کیا ہے کیونکہ زنا خود ایک گناہ ہے اور اس کی سزا ہے ہے اس نے کیا کرنا accuser اگر اس کا اپنا بیچا نہیں ہے then the subject of penalty without witness witness I which is it occurs occurs his he he میں پبلک public پر no matter whether none one who could not be chaste in this man some one is reach puberty یعنی اس کو پیوبرٹی آ چکی ہے بارہ سال کا نو سال کا دس سال کا ہو چکا ہے meaning he not been legally established پڑھ چکے ہیں تو اس کے اوپر ہنٹر ہوں گے پڑیں گے ایک plain include such expressions and the like while man such expression as you lecher you wretch of the latter ہیمپل اس بارے میں بتا چکا ہوں some ones a whole group کیونکہ پہلے اسے کوڑے پڑ چکے تھے حد پنشمنٹ ہو چکی ہوئی تھی لیکن اسے دوبارہ اکیوز کیا ہے سیم تھنگ میں اکیوز کرتا ہوں کسی کو اس نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے وہ ثابت نہیں ہوا غلط ہو گیا مجھے اسی کوڑے پڑ گئے سیکنڈ ٹائم میں میں پھر کہوں گا اب اسی نہیں پڑھیں گے ڈسپلن لیول کے پڑھیں گے بیس پڑھ سکتے ہیں تیس پڑھ سکتے ہیں چالیس پڑھ سکتے ہیں اسی نہیں پڑھیں گے the penalty of without witness is witness is only carried out when the Islamic magistrate present. and the accused request that it is carried out if the accused forgives the offender there is no no punishment اب accuser forgive بھی کر سکتا اگر اس نے مثلا adultery کی لیے میں سے forgive کرتا ہوں when an accusation has been made if the accuser dies then his right to demand that the punishment be carried out is given to his hires اچھا مجھے بتائیں اس ان دو کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ میوچول آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ یہاں پہ زنا کو ایز اے ریپ لیا گیا کہ جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ جس کو ایکوز کر رہی ہے اس کو فورگیو کر دے اس کو معاف کر دے تو اس کے اوپر پنشمنٹ نہیں ڈالی جائے گی ڈو یو سی سمجھ آ رہی ہے آپ کو جیسا کہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ڈفرینشیشن کریٹ نہیں کرتا بٹوین بل جبر جبرا مائی oh god یہ کبیر آریان کیا کہہ رہا ہے یور ہارٹ نوز اسلام از بیسٹ میرے ہارٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے لائک سیریسلی تو میرے ہارٹ کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے آ جا ادھر اوپر لائیو آ جا تو یہ دکھاتا ہوں میرا ہارٹ کتنا جانتا ہے Islam is the best any so this is the reality Islam اس کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کرتا نہ اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی شرح کو ججو آپ پڑھیں گے مجھے امید ہے اب آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں میں نے پہلے آرٹیکلس دکھائے پھر بیچ میں دکھائے لوگوں سے بات کی آپ کو فائنل پروف دیا حجت دکھائی لوگوں کے تھرو آپ کو ثابت کیا لوگ کہاں کہاں پہ جلیبی بنا سکتے ہیں وہ آپ کو دکھایا اینڈ میں میں نے آپ کو شریعہ دکھایا اور شریعہ کے فائنل ورڈکس دکھائے شریعہ ایبسلیوٹ ہوتا ہے ایبسلیوٹ ٹرمز میں بات کرتا ہے کیونکہ شرح ہے شرح کا مطلب ہوتا ہے لا لا میں کوئی ہیری فیری نہیں ہو سکتی بیچ والی چیز نہیں ہو سکتی ایپسلیوٹ ٹرم جب تک نہیں ہوں گے پنشمنٹ نہیں کی جا سکتی اس لیے شریعہ جو ہوتا ہے شرح جو ہوتا ہے وہ کنکلوسو آرگیومنٹ ہوتا ہے پرابلم ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے شرح کبھی پڑھی نہیں لیکن چاہیے انہیں پڑھی نہیں لیکن پھر بھی چاہیے اور اس وجہ سے وہ پھنستے ہیں کیوں پڑھی ہے نہیں چاہیے کیا اس کا پتہ نہیں ہے اور پھر بھی چاہیے that is why say without lies Islam dies یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جس سے کوئی بھی مسلمان کو انکار نہیں کرنا چاہیے میرا سٹریم ہمیشہ اوپن ہوتی ہے فار مسلمان کسی بھی مسلمان نے کبھی بھی آگے مجھے کسی بھی بات پہ ریجیکٹ کرنا ہو وہ کبھی بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے ہمیشہ کی طرح اوپن سٹریم رکھتے ہیں جی شیخ صاحب ایک مسلمان ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں جی مسلمان ہیں آپ جی حضرت کیا بولنا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے جی سر مومن ہے آپ جی جی جی ہاں سمیر بھائی میں پہلی بات تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سن رہا تھا دوسری کی ڈیبیٹ پہ سن رہا تھا میں آپ کو ابھی سناتنی سناتنی ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو میں وہاں پہ تھا تو وہاں پہ میں نے یوں بھی کہا تھا سمیر تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ پاگل ہے ساحل <laughs> میں پہلے ہی بول رہا تھا یہ تو پاگل ہے تھوڑا سا اوکے اس کے لیے نام بھی اس کا خرافاتی ہے ہاں جی بھارتی ہے مسلمان ہے سر آپ نہیں پر میڈیا پرسن ہوں اینڈ ایڈم ہاں، uh, میں نے آپ کو بہت ٹائم uh, سے سن رہا ہوں ایکچولی میں پاکستان بھی ہو کے آیا ہوں یہ شریا کی ہی بات کرنا چاہتا تھا میں آپ سے ایک ہی منٹ لوں گا پھر آپ مجھے نکال دینا آپ ایکچولی میں میں آرٹسٹ ہوں میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میں سنگر ہوں میں پوچھوں گا میں جب چھوٹا تھا میرے علاقے میں بہت ہی مسلمان میرے فرینڈس ابھی بھی ہیں تو جو شریات جو چیز ہے وہ میں بچپن سے ان کے مائنڈ میں جیسے نو سال کا آٹھ سال کا یا دس بارہ سال کے بھی لڑکے میں نے ایسے سنے تھے کہ انہوں نے تب یہی بتاتے تھے کہ بھائی اگر یہ ہوگا تو ہم یہ ایسا کر دیں گے جیسے ہاتھ کاٹنے والی بات بتائی ایسی بہت ساری باتیں بتائیں تو جو بچپن سے جو یہ ان کے مائنڈ میں ڈالا گیا ہے جو شریعہ یہ جو گھر پہ سکھاتے ہیں اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالو اپنی آڈینس پہ کیونکہ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں آپ سے پرسنلی کبھی میں بات بھی کروں گا میں آ چکا ہوں بہت بار آپ آف کنٹری میں نے ٹوینٹی ٹو کنٹریز میں میں نے شوز کیے ہوئے ہیں مجھے آپ سے پرسنلی یہ جو لاسٹ ون منٹ تھا ساحل اس میں کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہے جو جس کا کوئی بینیفٹ ہو سکے کچھ بھی نہیں اس کے لیے بولا آپ کو کہ آپ میل کر دو آپ ڈسکارڈ پہ ڈسکشن کرو بچپن میں انہیں سکھایا جاتا ہے شریعہ شریعہ کا بچپن میں بتایا جاتا ہے لائک سیریسلی میں اس کے اوپر کیا سٹریم بنا سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں اس لیے کہا یار ای میل کر دو ڈسکارڈ پہ بات کر دو آپ سے سکون سے بیک اسٹیج میں بات کر لوں گا بھائی آپ کے ساتھ میں اگلے پندرہ منٹ بھی ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں لگ جاؤں نا تو وہ پندرہ منٹ اتنے ضائع ہوں گے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بینیفٹ دے سکیں گے سو پلیز آپ میرے ساتھ ای میل پہ بات کریں میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا وہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں گے کبھی ہاں جی ہاں جی آپ کو پتا لگا کہ میں کون ہوں ہاں جی ہیلو خرافاتی پتا لگا میں کون ہوں ہاں پتا مجھے سمیر بھائی سمیر بھائی اوکے سر بلاک ہو گیا چلو پاگل کا بچہ اینا بھی نہیں پتا کتنے گل کر رہے ہیں اتنا بھی جس کو نہیں پتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے تو پھر بات کرنے کا فائدہ اوکے ساحل بھائی سپر چیٹس کچھ رہ گئی ہیں تو لے لیں پھر آگے چلتے ہیں اور یار بھائی لوگوں جن لوگوں نے مجھ سے بات کرنی ہے جن کو جو میرے چینل میں نئے نئے جڑے ہیں جیسے یہ بھائی ابھی آئے تھے پرابلی یہ نئے جڑے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے مجھ سے کتنے کس وقت بات کرنی ہے تو بھائی آپ مجھ سے بات کریں گے ٹیوزڈے کو میں ٹیوزڈے کو نان مسلم اسٹریم کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرا ای میل ایڈریس نیچے اسکرول میں چل رہا ہے جس کسی نے مجھے ای میل کرنی ہے مجھے ای میل کر دے جیسے مجھے فری ٹائم لگے گا میں رپلائی کرتا ہوں مجھے پاس بہت ساری ای میلز آتی ہیں لیکن میں پھر بھی ریپلائی کرتا ہوں ہاں جو ای میل مجھے آتی ہے نا how are you you you we love thank ان کو کیا کروں لائک سیریسلی ہاں اگر کوئی پراپر کوشچن ہوتا ہے اور آپ مجھے آٹھ سو پیج کی اسٹوری نہیں دیتے تو وہ میں پڑھ لیتا ہوں ہاں اگر دو تین لائنوں میں آپ نے بات لکھی ہوئی ہے اور کوئی کانٹیکس ہے تو میں آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ بتاتا ہوں اگر آپ مجھے کہانی دیں گے پانچ سو پیجز کی تو sir sorry don't expect me to read that میں نیوز پیپر نہیں پڑھ سکتا نیوز پیپر کے لیے نیوز پیپر ملتے ہیں مجھے جن کو میں جا کے پڑھ لیتا ہوں سو نیوز پیپر مارکیٹ میں ملتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ڈسکارڈ میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ خاص ہے جس نے اسپیشل کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کے کچھ خاص چیز ہیں میں پہلے اسے بیات کر لوں بیک سٹیج پہ پھر میں فرنٹ پہ بھی اسے آگے بتاؤں گا کہ یار کس طریقے سے کرنا ہے تاکہ وہ چیز ہم فرنٹ پہ باقی سب بھائیوں کے سامنے بھی لا سکیں but at the the end of day yes I understand کہ آپ لوگ چاہتے ہیں بہت سارا کچھ کرنا ڈفرینٹ طریقے سے لیکن بھائی بعض چیزیں نہیں اس طریقے سے چلتی شریعہ جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہوتا ماں باپ نے جو گھر میں بتا دیا it has nothing with sharia please don't tell me that اگر مسلمانوں کو شریعہ پتا لگے کبھی شریعہ کی ڈیمانڈ نہ کریں وٹ آئی یہ جو میری دوسری اسٹریم ہے شریا کے اوپر یہ والی یہ کیوں ہے یہ مسلمانوں کو یہی بتانے کے لیے ہے کہ شریا جو آپ بول رہے ہو اس کا آپ کو اے بی سی ڈی کا بھی نہیں پتا اور میں کس لیے کر رہا ہوں یہ سو so, آپ مجھے سمجھا رہے ہو کہ اس چیز پہ ٹاپک پہ stream exactly exactly that's what I am doing میں بالکل وہی کر رہا ہوں کہ جو آپ کو بچپن سے بتایا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں شریا اور میں کیا کر رہا ہوں لیکن جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں بھائی آپ نان مسلم ہیں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ بچپن میں کیا ان کو پڑھایا جاتا ہے ہمیں پتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں ساحل کو پتا ہے وہ انڈیا میں رہتا ہے اس کو پتا ہے کیا بچپن سے پڑھایا جاتا ہے ہم لوگ اسی لیے بتا رہے ہیں سو پلیز نان مسلم ہماری مسلم اسٹریم میں جڑ کے صرف ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں نان مسلم اسٹریم میں ہم آپ کو آپ کے لیول کے اوپر سمجھائیں گے اور آپ کے لیول کے اوپر بتائیں گے کیونکہ you need to understand Islam even more as well اور اس وجہ سے نان مسلم اسٹریم رکھتا ہوں میں تو پلیز وہاں جڑے وہاں پہ ہم آپ سے بات کریں گے یہ والی میری مسلم سٹریمز ہیں پلیز ان کو مسلم سٹریم ہی رہنے دیں پلیز سائل بھائی اونلی خاکی وردی بھارتی بھائی کہہ رہے اس لیے محمد کے اوپر کوئی بھی سیریل نہیں بنی ابھی تک ٹھکائی اور ٹھکانے کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس تھینک یو بھائی اونلی خاکی ریتوک سنگھ کہہ رہے ہیں every religion teaches love towards God it's only Islam that teaches fear towards God it take video upload ہوگی سبھی سناتنی بھائی بہن دیکھیں ریکویسٹ ساگر واگمارے کہہ رہے ہیں ہو جائے گا صحیح ہاں جی عمران خان نام سے ایک اور بھائی بھائی جڑے ہیں جی جی جی جی سر جان بولیے جی جی، پوچھیے مسلمان ہے ہمارے ایک ایک منٹ منٹ تو آ جاؤ بھائی جائیں گے آپ پاکستانی ہو نا لکھ کے بولو نہیں میرے بڑے عمران بھائی میں بھائی میں تو آپ انڈین ہو ٹھیک ہے آپ کی بات میں بالکل آپ بول سکتے ہو آپ کر سکتے ہو بٹ نہیں نہیں بٹ یاد میں تیری بات کر رہا ہوں پاکستانی ہے اور کس بات کا ارے بھائی مارکین بھائی تمہیں تو کافی تم وہاں سے جاؤ تو اللہ کا اللہ کا اللہ کا ساتویں آسمان میں بیٹھنے کا لوجک بنتا ہے اچھا، Adam, میرے مارشن ہونے کا لوجک نہیں بنتا لیکن اللہ کے ساتویں آسمان میں بیٹھنے کا لوجک بنتا کدھر گیا یہ بھائی میں نے نکالا بھائی نان مومن لگ رہے he is just facing time ہے ذرا کلمہ پڑھا لو اسے یار دیکھ لو ذرا اگر سیکولر ہے بھائی آپ مومن ہیں کیا عمران بھائی عمران بھائی ہلو مومن ہیں آپ جی ہاں بھیا میں مومن ہی ہوں میں مسلمان ہی ہوں ہاں نام تو پتا لگ رہا آپ کو ہاں جی مومن ہو بالکل مومن ہوں مومن ہے نماز نماز پڑھتے ہیں نماز نماز نماز پڑھتے ہیں تو ہاں ختم بین ہو گیا دوبارہ نہیں آ سکے گا میں بات کر رہا ہوں سیکولر سیکولر چاہل مجھے بتائے گا صحیح پکڑا تم نے اوکے تو بھائی خان صاحب ذرا پہلے معافی مانگے نا جو آپ نے گالی دی تھی تو پھر آپ سے دوبارہ بات کریں گے ذرا پرائیویٹ چیٹ میں پہلے معافی لکھیں بولیں آئی ایم سو سوری کہ میں جاتے ہوئے گالی دے کے گیا تھا آپ کو آپ کی اسٹریم پہ ذرا جلدی سے لکھیں سریا خان سریا خان جلدی سے پرائیویٹ چیٹ میں لکھیں تو آپ کو لوں گا ورنہ آپ کو بین کرنے لگا میں سریا خان دس سیکنڈ ہے تمہارے پاس دس نو آٹھ سات چھ اوکے ہی سوری ساحل صاحب جی جناب ہاں جی اب کیا لینے آئے میں نے اس ٹائم گالی اس لیے بکتا ہے کہ تم مجھے نہیں پروا ایکسپلین نہیں کر رہے آگے چلو اور ابھی میں یہ پوچھنے والا ہوں جو ابھی تم نے بولا اللہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے یہ بھی کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ ساتویں آسمان کا ذکر کرتا ہے قرآن کے اندر تم نے نہیں پڑھا نہیں لکھا ہے کس نے کہا آسمان چلو ایسا کرتے ہیں اگر میں تمہیں ثابت کر دوں ہاں، اگر میں تمہیں ثابت کر دوں اگر ثابت کر دوں میں بھی ثابت آپ کو ثابت کر دوں گا کیا آسمان وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے اوکے ثابت کریں آپ دکھائیں کیا دکھاتے دکھائیں دکھاؤ تم کہاں بھائی تم دکھاؤ آپ دکھائیں گے نا اب آپ دکھائیں گے ساتویں آسمان کا ذکر ہے اللہ نے کہیں پہ نہیں کیا ہے نا یار کرو نا یار ساتویں سات اللہ تعالیٰ نے سات آسمان سات زمین کا ذکر کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو نا جی ہاں آگے بول رہا بھائی تو دکھانا بھائی پہلے تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے اب آپ نے دکھانا نا جب آپ نے کہا کہ ساتویں آسمان پہ نہیں کہاں پہ اللہ دکھا ہوا آپ مجھے آپ کیا دکھاتے ہو پہلے تم نہیں تو میں ہاں۔ کو صرف ایک جواب دے دے بھائی نے قرآن پورا پڑھا ہے قرآن نہیں پڑھا ہے میں نے پورا پر مجھے پڑھنا آتا ہے میں پڑھ سکتا ہوں قرآن تو پڑھا نہیں ہے تو یہ معلوم ہے کہ اللہ سات و آسمان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا قرآن پڑھا نہیں ہے تھی نہیں اللہ بات کرتا ہے پر ساتویں آسمان سات اور ایک ہی اسی دنیا کے بارے میں بات کیا کرتا ہے سات زمین یعنی سات مطلب سات آسمان سات زمین سات لینڈ کی بات کرتا ہے اور اسی کے سات لینڈ کے اوپر جو سات آسمان ہے نا اس کی بات کرتا ہے تو تو سات آسمان کی بات ہی نہیں ہے قرآن میں ابھی تھوڑے دیر پہلے تو نے بولا ہاں تو سات آسمان تم سمجھ رہے ہو کہ سات آسمان اوپر ہے سات آسمان ایک دو تین نہیں ہے سات آسمان کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ نا بھائی کہ یہ سچ میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ سات آسمان کے اوپر ہاں۔ اللہ ہے سریا سریا تے کو سب بتائیں گے لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے تم لوگوں کا جو اوور کانفیڈینس ہے نا یہ بڑا تکلیف دیتا ہے ہم کو تم نے قرآن پورا پڑھانی ہے لیکن تمہارے اندر اتنا اوور کانفیڈینس ہے اچھا کون سے عالم سے سریا سریا اور ایک ایک سوال لاسٹ کون سے عالم سے دین سیکھتے ہو یہ نہیں کہنا کہ میں خود ریسرچر ہوں مجھے سب سمجھ میں آ جاتا ہے مدرسہ میں میں نے سیکھا ہے جماعت میں نے گیا چار مہینے کا ہاں بس سیکھا ہے ادھر سے چار مہینے کی جماعت میں گئے ہو تبلیغی ہو اچھا تو سات آسمان کا بھی کیا کرے سات آسمان کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے ہاں تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہاں پہ لکھا ہے سات آسمان کے اوپر اللہ ہے اللہ نے کہاں پہ ایسا لکھا ہے کہ میں سات آسمان کے اوپر ہوں ابھی تم نے میڈم نے کس کے اوپر کس کے اوپر یار آپ جلدی سے بتا دو نا میں اس لیے ساحل کے ساتھ جتنی دیر تم نے بات کی ہے نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا کیوں فائدہ نہیں ہوا ابھی تم نے اس بھائی سے بات کیا نا بھائی ہاں اب مجھے بتا دو کہ اللہ کہاں پہ ہے اللہ کہاں پہ مجھے کیا پتا کہاں پہ ہے اللہ نے نہیں اللہ نے نہیں لکھا ہے کہاں پہ اچھا اللہ نے قرآن میں لکھا ہی نہیں کہا ارش اللہ کسے کہتے ہیں ارش اللہ اللہ کسے کہتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں ارش اللہ کسے کہتے ہیں ارش ہاں۔ اللہ کسے کہتے ہیں کو کہتے ہیں اللہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ کو کہتے اللہ کو اللہ کو کہتے ہیں جانا یار سریا تو ایک کام کر بھائی تو ہماری جو ویڈیوز ہے نا وہ تھوڑا دیکھا کر سن میرا نہیں ہے تو نے تو ڈالا ہے سریا میں ساریا لکھ رہا تھا پر سریا لکھا گیا چل ٹھیک ہے نا سادیا ہے یا سریا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو ایک کام کر ابھی سریا سن تجھے ابھی کچھ معلومات نہیں ہے تھوڑے دن پہلے ہمارے چینلز دیکھ اس میں کیا کیا بتا باتیں بتائی گئی ہے وہ دیکھ جو ریفرنس دیے گئے وہ دیکھ اور اس کے بعد پھر اسلام کا دفاع کرنے ٹھیک ہے بھائی ویڈیو دیکھا ایڈم کا بھی ہے تمہارا میں نے پورا ویڈیو دیکھا ہے پورا ویڈیو دیکھا ہے کتنے مہینوں سے دیکھ رہے ہو میں نے دونوں کا پورا ویڈیو دیکھا پر مجھے ایسا نہیں لگا یعنی جب تیرے سے بچے کو اتنا بے وقوف اور جاہل ہے جس کو عرش کا نہیں پتا اور تجھے میں کیا بات کروں میں نے کب بولا کہ مجھے عرش کا نہیں پتا کیا ہے ساتویں آسمان کے اوپر ہے بہترین سب لوگوں نے سنا جی ارش ساتویں آسمان کے اوپر ہے اوکے یہ لو پکڑو اللہ نے کہا سمس توا الرش اس کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو ارش کے اوپر کھڑا لیا تم نے کہا کہ ارش ساتویں آسمان کے اوپر ہے ابھی تم نے کہا تو اس کا مطلب ہے اللہ ساتویں آسمان کے اوپر اپنے ارش پہ موجود ہے کہ نہیں ہاں، ساتویں آسمان مطلب اس کا مطلب ہے مطلب کہ تمہیں پتا تھا تمہیں پتا تھا سالے کہ اللہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے پھر بھی تم کتے کی طرح بھونک رہے تھے ابھی میں نے تم سے پوچھا عرش کدھر ہے تم نے کہا کہ عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے میں نے تمہیں فوراً سے پہلے ہاں، قرآن کی ہاں، دکھا دی کہ دیکھو سنو نا سنو نا سنو نا دیکھو پتہ کیا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو نا تم جیسے جلیبی بازوں کا باپ ہوں کیوں باپ ہوں اسی کو سمجھو بجائے اس کے کہ میں تمہیں آدھا گھنٹہ ویٹ کراؤں تم مجھے گھماؤ پھراؤ پھراؤ پھراؤ میرے پتا ہے کہ میں نے تمہارے منہ سے کیا بات اگلوانی ہے تاکہ میں اپنی بات ثابت کر سکوں تم نے کہا ہے ارش اللہ کا ساتویں آسمان کے اوپر ہے تھینک یو اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے سم مستوا کہتے اور جب اس نے تمام زمین اور آسمان بنا لیے اس اس نے کے بعد اپنے آپ کو ارش کے اوپر استوا کر لیا اور ارش ساتویں آسمان کے اوپر ہے اللہ کہاں پہ ہوا ساحل اس بات سے آسمان کے اوپر ساتویں آسمان کے اوپر تھینک یو ہاں بھائی شریعہ اب دیکھتے ہیں جلیبی کیا بنتی ہے ہاں بھائی بونک بولے گا سریا میں تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کہیں پہ کہاں پہ لکھا ہے کہ سامنے اللہ سامنے ہاں، ساتویں آسان کے اوپر ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے تم نے ابھی بولا عرش کہاں پہ ہے ہاں میں نے سن کے بولا بھائی پر یہ کہاں پہ لکھا ہے کہیں پہ یہ بھائی <laughs> سن کے بولا بول کے کہہ رہا ہے میں نے سن کے بولا <laughs> سر میں نے کیا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا یہ جلیبی اپنے منہ سے بولی بھی یہ وہ ہیں ہیں لوگ جو تھوک تھوک کے چاٹتے سالے یہ اپنی تھوک خود چاٹیں گے اور میں گارنٹی کرتا ہوں ان سب سے چٹواؤں گا سالوں سے جتنے بھی جلیبی باز ہیں میں نے کب کہا میں نے تو یہ کھوتی کا بچہ اور سب ویڈیو دیکھ لیا اس نے ایسا کون سے ٹائم سے دیکھ رہا ہے کہ سارے ویڈیو دیکھ لیا اس نے اس نے کچھ نہیں دیکھا اس نے امب نہیں دیکھا اس کو پتا نہیں ہے کہ میں باپ ہوں اس کا ہاں بھائی آخری بندہ ہے احمد شاہ مسلمان ہے چلو چلا گیا all right guys thank you so very much کے ساتھ ہی آج کی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں تھینکس لاٹ آپ سب لوگ اتنی دیر تک جڑے رہے وہ بھی سنڈے کو کل منڈے ہے سب لوگوں کے کام ہے آئی ایم سو سوری بہت زیادہ ٹائم لے لیا سریا شریا لے کے مانگے مانے گا سب سے دے دیا اب مانگ گیا وہ اب وہ مان گیا کیونکہ اسے دے دیا ہم نے جو اسے چاہیے تھا اسے مل گیا جانے سے پہلے نہیں سر یہ کیا کہہ رہے ہیں چینل نیم کیا ہے جی ایڈموپیڈیا ہونا چاہیے سو مچ انفارمیشن یار thank you so very much ان کا نام ہے Manish thank you so much take guys جاتے جاتے بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ ورڈ بفور آئی کو جاتے جاتے آپ سبھی لوگوں سے نویدن ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شارٹ ویڈیو جتنی ہمارے چینلز پہ اپلوڈ ہو رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کا نظرانہ دینا نہ بھولے جتنی باتیں بتائی گئی ہے پلیز اس کے پوائنٹس بنا کے کدھر سیو کر کے رکھے تاکہ الگ سے آپ لوگوں کو میسیجز بھیج کے ہم سے پوچھنا نہ پڑے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہی بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اس کا فائدہ اٹھائے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھے سمجھے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے جتنے لوگوں نے فائنینشیل سپورٹ کیا ہے آپ سبھی لوگوں کا بھی دل سے دھنیہ واد اتنا آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں کا بھی دھنیہ واد اور اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ فائنینشیل سپورٹ سپر چیٹ کے تھرو نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہو سکتا ہے فائنینشیل سپورٹ کرنے کا کہ جو بھی ایڈس آپ کو نظر آتے ہیں ویڈیوز میں اس کو اسکپ نہ کرے باقی پورا دیکھے thank you so very much everyone have a good night اپنا خیال رکھیے اپنوں کا بھی خیال رکھیے جے ہند وندے ماترم جے ہند take care guys have a blessed day evening اور night wherever you are bye